بسم اللہ الرحمن الرحیم الف میم صاد یہ حروف مقطعات ہیں اور جیسا کہ میں از کر چکا ہوں شروع میں ان کا حقیقی یقینی مفہوم مطلب کسی کو معلوم نہیں راز ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے مابین البتہ یہ نوٹ کر لیجئے یہاں چار ہیں اس سے پہلے دو الف الف لام لام میم سورہ بقرہ سورہ عال عمران یہاں الف لام میم صاد ہے دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں چار چار حروف آئے ہیں علی لام میم را کتاب علیہ فلا یقن فیصد کا حرج امن ہو یہ ایک کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کی گئی ہے تو نہیں ہونا چاہیے آپ کے جی میں کچھ تنگی اس کی وجہ سے کس وجہ سے تنگی ہوتی تھی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ نے اپنی پوری جان ہلکان کر دی تھی لیکن جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہیں میری کوئی کوتا تو نہیں ہے شریف آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے عام آدمی جو ہے وہ اپنی غلطیوں کا مبال بھی دوسروں پر ڈالتا ہے اپنی غلطی نہیں دیکھے گا اس نے یہ کر دیا تھا اس نے یہ کیا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا اپنے آپ کو صاف بچائے گا لیکن شریف انسان جو ہے وہ ہمیشہ دیکھتا ہے میری خطا کیا ہے کہیں میری غلطی تو نہیں کوئی میری کوتا تو نہیں اور اس کا ایک بوجھ ہے دل کے اوپر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے کہیں میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے کوئی کوتا ہی ہے کتاب الزلہ علیہ کا فلاح یا کوئی فیصد نے کہا رہا جو اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے یہ تم ذرا بس ذکر عالم یہ تو اس لیے ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ خبردار کر تم ذرا بھی وہی لفظ آ گیا جس کا نام میں تھا وہی علیہ حاد قرآن لے ان ذرا کم بہی و ممبالا ذکر عالم اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے جن کی جن کی جو فطرتیں ہیں وہ سلیم ہیں ابھی ان کے اندر پوٹینشلی وہ ایمان موجود ہے اس ایمان کو ڈارمنٹ کو وہ ایکٹیویٹ کر کے یاد دہانی جیسے کہ آپ کو کوئی چیز بھول گئی تھی اس کی کوئی نشانی دیکھی فوراً وہ شہ یاد آ گئی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی آیات کو ذکر بنا دیا ہے اس طبع وہ کم رب کم پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے اب یہ لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے پہلے حضور سے سیدھا تھا فلا یقل فی صدر جمع کا سیدھا ہے پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے ولا تب بندو نے ہی اولیا اور مت پیروی کرو اس کے سوا کچھ اور کو اپنے اولیا بنا کر کچھ اور کو اپنے ند اور ضد بنا کر ان کی پیروی نہ کرو پلی لمبا تذکرون کرور کم ہی ہے جو نصیحت تم حاصل کرتے ہو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ آراف اس اعتبار سے تو قرآن مجید کی سب سے بڑی مکی صورت ہے کہ یہ چوبیس رکوع پر مشتمل ہے اور دو سو چھ آیات ہیں چوبیس رکوع مکی صورت کوئی اتنی نہیں ہے اور دوسری جیسے کہ مدنیات میں سب سے بڑی سورہ بکرا ہے چالیس رکوعوں پر مشتمل ہے لیکن تعداد آیات میں ایک اور صورت ہے مکی جو اس سے بڑھ گئی ہے دو سو ستائیس آیات ہے سورہ شعرا کی لیکن سورہ شعرا میں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں تعداد زیادہ ہے رکو کل گیارہ ہے مصحف میں چودہ صفحات میں سورہ شعرا آ جاتی ہے جبکہ یہ چونتیس صفحات میں تو سب سے بڑی مکی صورت یہ ہے وہ کم انقریتی قریت نہ جیسا کہ میں نے کہا تھا ایام اللہ مذکر ہوں بھی ایام اللہ یہ اس سورہ مبارکہ کا اہم عمود ہے لہذا شروع ہی میں اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ کم ان کریت حلق نہ کتنی بستیاں ایسی جنہیں ہم نے ہلاک کیا یہ قوم نوح قوم وود قوم صالح قوم شعیب یا امورا اور صدوم کی بستیاں کم ان کریت حلق نہ فجا ہا باسنا تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب بیاتن یا تو رات کے وقت جبکہ وہ رات گزار رہے تھے اوہم کائلون قائلون یا جبکہ وہ دوپہر کے وقت تحلولہ کر رہے تھے فما کانا دا واہ جا ہوں تو پھر ان کی چیخ پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی جب وہ عذاب آ پڑا اللہ انا کنا ظالمین کہ ہائے ہماری شامت ہم ہی ظالم تھے ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے واقع ہمارے رسولوں نے تو ہماری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی فلنس علند السینا الہم ولنس علند المرسلیم اور ہم لازمن پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا اور لازمن پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی یہ بھی فلسفہ رسالت کا بہت اہم جو ہے موضوع ہے جو اس ایک آیت میں آیا ہے اور بڑے زور شور کے ساتھ آیا ہے بڑی جلالی شان کے ساتھ آیا ہے دیکھیے اللہ رسول بھیجتا ہے کسی قوم کو خبردار کرنے کے لیے اب اس پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی اگر وہ کوتا کرے تو قوم سے پہلے اس کی پکڑ ہو جائے گی سمجھ لیجیے اس بات کو رب ترقا یہ ایسے ہی جیسے آپ نے کسی کو پیغام دیا آپ نے کسی دوست کے لیے کہ بھائی ذرا پیغام وہاں پہنچا دینا یہ کام کل شام تک وہ ضرور کر دیں میرا ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا وہ کام انہوں نے نہیں کیا آپ کا نقصان ہو گیا آپ غصے میں بھرے ہوئے آگ بگولا بنے ہوئے گئے اور آپ اس سے لڑے اپنے دوست سے کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا تم نے میرا کام نہیں کیا میرا نقصان ہو گیا اگر وہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں کیا کریں گے آپ وہ سارے جھاگ کی طرح غصہ آپ کا بیٹھ جائے گا کہ اب غصہ کس پہ آئے گا اس پیغام بر پر آئے گا اب آپ جا کر اس کی اس کا غریبان پکڑیں گے اللہ کے بندے تجھے میں نے یہ ذمہ داری سونپی تھی یہ پیغام اہم تھا میرا پیغام تمہیں پہنچانا تھا تم نے نہیں پہنچایا میرا نقصان ہو گیا اب اس کی تلافی بھی تم کرو بالکل یہی معاملہ ہے اللہ رسول اور قوم یا انسان اللہ نے پیغام بر بنا کر بھیجا رسول کو خدا نہ خواستہ خدا ناخواستہ بل فرض بل فرض اس پیغام کے پہنچانے میں کوتا ہی ہو جائے تو پہلا مجرم رسول ہے ہاں وہ پہنچا دے تو وہ کہتا ہے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہے ناؤ دے آر ریسپانسبل تو یہ جان لیجئے کہ یہ محاسبہ ہونا ہے امتوں کا بھی اور محاسبہ ہونا ہے رسولوں کا بھی فلا نس لذیم ولا نس السلی ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی اسی کی ایک جھلک آئی تھی نا ماضا اجب تم کیا جواب دینا آپ لوگوں کو یا سب اللہ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے اپنی امت سے اپنی قوم سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی راہ بنا لینا اب اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک نقشہ ذہن میں رکھیں آپ جب تیئیس برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں حضور نے اقبام میں کر دیا دین کا غلبہ ہو گیا سن دس ہجری ہے حج کے دن ہے حضور خطبہ دے رہے ہیں آپ نے اپنے خطب حجت الوداع کا اختتام فرمایا سوال سے الال بلب تو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور پورے مجمع نے جواب دیا انشد وقت بلغتا وہ نسحتا وہ ادیتا اور ایک روایت میں آتا ہے و ان کا بلک تر رسالتا وہ ادیت امانتا وہ نسل امبتا وہ کشپ تل ہاں ہاں ہم گواہ ہیں آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا یہ قرآن امانت تھی اللہ کی آپ کے پاس آپ نے ہمیں پہنچا دیا رسالت کا حق ادا کر دیا ہماری خیرخائی کا حق ادا کر دیا آپ نے گمراہی کے اور ضلالت کے اندھیاروں کے پردہ چاپ کر دیا کشف الغمہ تھا تین دفعہ سوال کیا تین دفعہ جواب لیا پھر تین دفعہ انگلی سے مشت شہادت سے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا اللہ مشد اللہ مشد اللہ مشد تو بھی گوار ہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیری پیغام انہیں پہنچا دیا اور پھر فرمایا فرضو بل شاہد الغائبہ اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہے میرے کندھے سے اتر کر یہ بوجھ اب تمہارے کندھوں پر آ گیا میں رسول صرف تمہارے لیے ہوتا تو بات آج پوری ہو گئی تھی میں تو رسول ہوں تمام انسانوں کے لیے جو قیامت تک آئیں گے اب ان تک اس کی تبلیغ اور ابلاغ اس کا پہنچانا تمہارے لیے یہی گواہی ہے جو قیامت کے دن کھڑے ہو کر رسول دے گا پتہ فائدہ جے نام کل میں شہید ان جے نام بے کا اللہ وہ گواہی جو حضور نے لی ہے اس روز وہی گواہی ہوگی اے اللہ میں نے اپنی اس قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہے یہ جواب دے دے پلیڈ اگنورینس یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا ہمیں بتایا نہیں گیا معاملہ ان پر کھول دیا گیا تھا یہ آج بڑی اہم ہے فلنزین ار سرا ولاسل مرسلیم ہم لازمت پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ان سے بھی جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ولا کنا بین مماک اللہ غائبین اور پھر جو کچھ ہم ان کے سامنے احوال بیان کریں گے وہ علم کی بنیاد پر کریں گے ہم کہیں غائب تو نہیں تھے جب جو کچھ ہو رہا تھا جو کوئی محمد کر رہے تھے اور صحابہ کر رہے تھے ان کے وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے اور جو کچھ ابو جہل اور ابو لہب کر رہے تھے وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے کو نہ غائبین ہم کہیں غائب تو نہیں تھے ہاں تمہاری نگاہوں سے اوجل تھے وہ ماں کو میں نہ ماتون تم وہ تو تمہارے ساتھ ہی جہاں تم ہو تو ہم تو خود جو ہے تم خود روا ہے ہر ہر صورت حال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے وزن یوم الحق اور اس روز وزن ہوگا حق ہی میں اس کے دو دو ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں حق ہی میں وزن ہوگا اور وزن ہی فیصلہ کن ہوگا یعنی یہ کہ اللہ کی کوئی ترازو ایسی ہوگی ایک تو ترازو دو پارٹوں والی ہوتی ہے ایک ترازو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اسپرنگ بیلنس جو ہوتا ہے جس شہ میں وزن ہو اسی سے تو اسپرنگ جو ہے نیچے جائے گا نا باطل کاموں میں وزن ہی نہیں ریا کاری کی نیتوں میں کوئی وزن ہی نہیں وہ سرے سے خالی ہے وہ پادر ہوا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں بل وزن یوم حق اس دن صرف حق میں وزن ہوگا نمبر ایک اور اس دن حق ہی فیصلہ کن ہوگا وزن ہی فیصلہ کن ہوگا یعنی جو اگر دو پلڑوں والا ہے تو جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہے وہ اس کے لیے بھی جاتے پمن سکولت موازین ہو تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے فولا کہ مفل ہوں تو وہ ہوں گے فلاح پانے والے ممن خفت موازین موازن اور جس کا پلڑا جو ہے جن کے وہ موازین جو ہیں وہ ہلکے ہوئے وہ الا کل نظین خسر ہوں انفسا ہوں بے مار بے آیات نا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا مسبت اس کے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے رہے ولاق مکن ناکم جتنی اہم وہ آیت تھی فلنس النزین اُرس ملن ولنس المرسلین اتنی اہم اب یہ آیت ہے ولقل مکن ناکم فلر اور دیکھو انسانوں ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا فرمایا وہ جالنا لکم فیا معاش اور اس میں تمہارے لیے معاش کے سارے سامان رکھ دیے جو جو ضرورتیں تمہارے جسم کی وہ یہیں سے پوری ہو رہی ہے تمہیں بڑا خطرہ پڑ گیا ہے کہ زمین کے جو خزانے ہیں ختم ہو رہے ہیں وہ خوراک کم ہو رہی ہے دیکھو ہم نے سمندر کے اندر سے کیا کیا خوراکیں نکال دی ہیں اللہ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہم نے تمہارے لیے معاش کا پورا بندوبست رکھا ہوا ہے کلی لمبا تشکرون لیکن بہت کم ہے جو شکر تم کرتے اب یہ جو آخری آیت تھی اس کے حوالے سے دوسرے رقو میں مضمون چل رہا ہے ولقر مکن ناکم فل آؤں فرمایا ولقر خلق ناکم سم سمور ناکم سم سمکس جدول دیکھو ہم نے تمہیں بنایا پھر تمہاری تصویر کشی کی پھر ہم نے کہا فرشتوں سے جھک جاؤ آدم کے سامنے اب یہ آیت پھر ان لوگوں کو سپورٹ دیتی ہے جو قرآن مجید میں جو ایولیوشن کریشن جو ہے انسان کی اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سے نظریہ ارتقاء کو تقویت حاصل ہوتی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اب تک جو چیزیں آئی ہیں کہ ایک جگہ پر آدم کی مثال دی گئی مٹی سے بنایا اس میں کہا کل فیقون وہ اسپیشل کریشن کی تائید والی آئے تھے لیکن یہ کہ کسی مقام پر آپ کو وہ ایولیوشن والی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے اب یہاں جو بات آ رہی ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ پہلے جمع کا سیوا ہے لقد خلق ناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا معلوم ہوتا کچھ اسپیشیز پہلے پیدا کی گئی نسل پیدا کی گئی سمبا سمبر ناکم پھر تمہاری تصویر کشی کی ہے فنیشنگ کچیز دیے ہیں تمہیں بنایا ہے تمہارے نقش و نگار سنوارے ہیں سمبا کلنا للملائے تسنظل آدم پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے آدم تو ایک ہے لیکن یہاں سیرے آ رہے جمع کے اور اسی کی تائید ہو گئی تھی ان اللہ استفا آدم اب ونوہن ولا ابراہیم آل عالمی آدم کو بھی چنا تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک امکان ہے باقی یہ چیز جیسے کہ میں نے ارض کیا تھا یہ تھیئریز ہے لیکن ان میں جہاں کہیں جس چیز کے لیے کوئی آتا ہے اشارہ اس کو ہمیں جان لینا چاہیے باقی we have to keep it open ابھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے جب حقائق اور مزید واضح ہو جائیں تو قرآن مزید مزید مبرر ہو کر سامنے آ جائے گا لیکن جس حد تک وہ اشارات اب بھی ہمیں مل رہے ہیں انہیں بھی سمجھ لینا چاہیے نوٹ کر لینا چاہیے ولقت خلق ناکم سم سمر ناکم سم سمت النا کا ددور ابلیس اب یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں سجدا کیا سب نے سوائے ابلیس کے لم لمجے من الساجدین نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں کالا ماں منا کا اللہ تصور تم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں روکا ہے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا کالا انا خیر من یہ اس کی اپنی استقبال کی بنیاد پر تھا وہاں تک بڑا ابا وسطک بڑا صرف یہاں اس کا قول نقل کر دیا خیر من ہو میں اس سے بہتر ہوں خلق تنی من نارن و خلق تہ من تین مجھے تم نے بنایا ہے آگ سے اور اس کو بنایا ہے مٹی سے کالا فہد منہا فہبت منہا اللہ نے فرمایا تو اتر جاؤ اس سے فمات یقون لکان تتکب تک بڑا پیہا اب تو تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہے کہ جنت کے اندر اکڑو اور اینڈو فخر کا من ساگرین اب تم ضریر اور خار ہو کر یہاں سے نکل جاؤ کال انجمی یو باسو اس نے کہا ذرا مجھے مہلت دے پروردگار اس دن تک کے لیے جس دن کے ان کو دوبارہ تو زندہ کرے گا قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے کالا ٹھیک ہے جاؤ تمہیں مہلت دی گئی کال ابیما نہیں اب اس نے کہا کہ پرور دگار جو مجھے گمراہ کیا اس آدم کے توفیل اس کی وجہ سے میں رادہ درگاہ ہو گیا رات اکڑ مستقیل اب میں لازمن بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھی راہ پر تیری سیدھی راہ توحید کی ہے اس پر گھاٹ لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑتا رہوں گا ادم نہ لہوں سرا مستقیم میں لازمن ڈیرے لگا کر اور مورچہ جما کر بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر توحید کے راستے پر انہیں شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑنے کے لیے میں ان پر حملہ کروں گا ان کے سامنے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی وان جانب سے بھی وان شمائے اور ان کے بائیں جانب سے بھی ولا تجد بلا اکثر ہوں شاکرین اور اے پرور تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا اخرج منہا مضموم مدھورا اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے برے حال میں خصیص حال میں اور مردود ہو کر دھتکارے جا کر لمن کمین ہوں جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا لام لال نہ جہنم امین کو مجمعین تو میں تم سب سے جہنم کو پر کر کے رہوں گا بھائی آدم اسکولن جو کل جنت آ ارے آدم رہو جنت میں تم اور تمہاری بھی فکلا بن ہے تما ہاد شجرا بہا گئی نہ ظالمین تو کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو ہاں اس درخت کے قریب مت جانا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما يخطفان عليهما من من ورق الجنة وناداهما ربهما لم لم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما لكما إن الشيطان عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن الخاسرين صدق سورہ عراف کے دوسرے رقو میں قصہ آدم و ابلیس قرآن حکیم میں دوسری مرتبہ بیان ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ سورہ بقرہ میں اس کے چوتھے رکوع میں آ چکا ہے البتہ آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ یہ قصہ جو ہے قرآن مجید میں سات مرتبہ آیا ہے چھ مرتبہ مکی صورتوں میں اور ایک مرتبہ بدلی صورت میں لیکن یہ کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی بات نئی ہے اس لیے کہ جس دور سے بھی یہ تحریک جو ہے حضور کی دعوت کی گزر رہی تھی اس دور کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہر جگہ پر آپ کو مزید نمایاں ملیں گی اب اس رقو کے شروع میں ہمیں وہ عظیم آیت ملی ہے کہ جس میں جمع کا سیگا اختیار کیا گیا ہے ملکت خلق نا کم سم مسور نا کم سم مقل نال ملائے ابلیس اس کے بارے میں پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں اب دوسری بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نے ورگلایا حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو سلام علیہما کہ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالی نے انہیں روک دیا تھا کسی طریقے سے ورگلا کر انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا اس کے لیے لفظ آیا تھا وس وسا یہ وس اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں اس طور سے ہو رہی تھی جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں لیکن حضرت آدم اور حوا کے بھی دلوں میں وسوسہ اندازی کی ہے شیطان نے جیسے کہ شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے ہمارے دلوں میں یہ مکالمے اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ ایک محفل میں کھڑے ہوئے عام طور پر سورہ بقرہ بکرا کے چوتھے رکو میں بھی اور اور دوسرے مقامات پر بھی ہمارا تصور کچھ اور رہتا ہے لیکن یہاں وہ پردے حالی ہیں ابلیس جو ہے وہ یقیناً جو ہے جنات میں سے تھا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس وقت وہ اس وقت بھی وہ انویزیبل تھا لہذا نفس جو آیا ہے بس لہو بس شیطان بس بسا ان کے دلوں میں ڈالا یا لہما معبور یا نما ان آتے ہیں اب یہاں خاص طور پر ایک بات آ رہی ہے اس کو ہم متشابہات ہی میں شمار کریں گے یہاں ایک خاص اثر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شجر ممنوع تھا اس کا پھل کھانے کا ایک نتیجہ برآمد ہوا اور وہ یہ ہوا کہ حضرت آدم اور ہوا پر ان کی شرم گاہیں جو ہیں وہ نمایاں ہو گئی یا تو ایسا ہے کہ پہلے انہیں شعور نہیں تھا اب شعور پیدا ہو گیا یا یہ کہ انہیں کوئی خاص لباس جنت کا خلا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا وہ لباس اتر گیا اس لفظ کا پھل کھانے کے نتیجے میں یہ چیزیں ایسی ہے کہ جس سے یقیناً بہت سے لوگوں کو کچھ قیاس آرائیوں کا موقع ملا ہے بعض لوگوں کے نزدیک یہ نیکی اور بدی کی تمیز کا درخت ہے اصل میں کہ جس کو کھاتے ہی نیکی اور بدی کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں پہلا سیکشل ایکٹ ہے آدم اور ہوا کے مابین جس کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے یہ مختلف آرا ہیں مختلف جو ہیں اس میں قیاسات ہیں لیکن صحیح بات شکل یہی ہے کہ اس کے ذمن میں ابھی ہمیں اس کو متشابہات ہی کے دائرے میں رکھ کر اور اس کے بارے میں کوئی قطعی اور حقیقی اور یقینی رائے جو ہے قائم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تاکہ کہ کہیں اور معلومات جو ہے ہماری سائنس کے ذریعے سے اکتشافات اور معلومات کا دائرہ اور وصول ہو جائے تو اس سے ہم پہنچ جائیں اس کی کنہ تک کہ وہ درخت کون سا تھا لیکن یہاں ظاہر کیا گیا ہے کہ شیطان نے جو وسوسہ اندازی کی ان کے دلوں میں وہ یہ تھی وسمس لہما شہطار الحمور آتے اور اس نے کہا یہ اندازی کی کہ نہیں روکا ہے آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے اللہ تکونا ملکین مگر یہ کہ کہیں آپ نہ ہو جائیں فرشتے فرشتے نہ بن جائیں اور تکونا من خالدین یا ہو جائیں آپ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے اب اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ فرشتوں کو تو جھکایا گیا حضرت آدم کے سامنے تو فرشتہ بن جانا کون سی بہت بڑی بات تھی لیکن یہ کہ انسان بسا اوقات اپنی اصل حقیقت کو اصل مقام کو بھول جاتا ہے نسیاد ہو جاتا ہے اور یہ بات گویا کہ شیطان کے وسوسہ اندازی سے ان کے دین میں پیدا ہوئی یا یہ کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں اور آپ پر موت تاری نہ ہو ہما انی نقما ہوما اناسرین اور انہوں نے نے قسمیں کھا کھا کر اس یقین دلایا میں آپ کے لیے بہت ہی مخلص ہوں اور جو رائے دے رہا ہوں وہ بہت صحیح ہے ہما تو دھوکہ دے کر انہیں جس کو ہم کہتے ہیں مائی کر ہی لیا شیشے میں اتار ہی لیا پلما جا شجر تھا تو جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے پھل کو بدت ہوما سوگات ہوما ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں وہ تفقہ یکسفا نے علیہ امام ورق الجنہ اور وہ اب لگے درخت کے جو جنت کے پتوں کو گانٹ کر اپنے لیے لباس بنانے کے لیے تفقہ یکسفا نے لگے جوڑنے لگے کہ جو جنت کے پتے تھے ان کو سی کر آپس میں اپنی پوشی کریں اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپیں وہ نازا ہوما رب ہوما اور اب پکارا انہیں ان کے پروردگار نے علم کما کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں انتل کما شجرا تھے اس درخت سے واق القوما اور میں نے کیا کہا نہیں تھا تم سے ان شیطان لکما ادو مبین کے شیطان تم دونوں کے لیے بڑا کھلا دشمن ہے کالا ربنا غلم نا انفسنا ان دونوں نے کہا کہ اے رب ہمارے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا زیادتی کی ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا نہ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرما دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہونے والوں میں ہو جائیں گے یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے ایک تو یہ کہ یہاں کہیں بھی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ ابلیس نے یہ وسوسہ ابتدا حضرت ہوا کے دل میں کیا عام طور پر ہمارے ہاں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ ہوا جو ہے ذریعہ بنی ہے حضرت آدم کو بھی گمراہ کرنے کا کوئی اشارہ نہ سورہ بکرا میں اس کا ہے نہ یہاں ہے بلکہ جمع کوئی جو تسلیہ تصنی ہے مسلسل چل رہا ہے ان دونوں کے لیے معاملہ ہے بیک وقت ہے تو یہ اصل میں جو عیسائی دنیا میں تصور پیدا ہوا ہے کہ عورت فی نفس ہی برائی کی مظہر ہے ایو سے ایول ایو عید اوکھوا اور ایول بری ہے یعنی عورت کی نفس ہی برائی کی جڑ ہے کیونکہ ان کے ہاں رحمانیت پیدا ہوئی شادی نہ کرنا جو ہے وہ گویا کہ اعلیٰ روحانی زندگی کے لیے شرط قرار پایا عورت سے قرب اور تقل تعلق جو ہے وہ بڑی گھٹیا بات دنیا داری کی زندگی حیوانی زندگی قرار پائی تو یہ تصورات قرآن میں کہیں نہیں ہے یہ تو جیسے کہ آدم کا معاملہ تھا ویسے ہوا کا معاملہ تھا اور شیطان نے دونوں کو ورزلایا ہے اور دونوں نے اللہ سے معافی مانگی ہے دوسرے یہ کہ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ وہ الفاظ کیا تھے وہاں سورہ بقرہ میں ہم پڑھا فتح ربی کا فتاب علیہ حضرت آدم کے دل میں جو ایک سخت پشیمانی کے جذبات پیدا ہوئے تو اس کے لیے الفاظ خود اللہ تعالیٰ نے تلقین فرما دی ہے اور وہ الفاظ یہ ہیں ربنا انفسنا و و علم لنا من الخاسرین ولم بکو بعضکم لبعض العدوم اور اللہ نے فرمایا کہ اب اترو یہاں سے حبوط کے بارے میں گفتگو میں سورہ بقرہ میں کر چکا ہوں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے عداوت جو ہے وہ چل رہی ہے شیطان اور اس کی ضروریت اور حضرت آدم کی اولاد اس کے ماں بہن سب سے بڑی دشمنی ہے مستقل دشمنی ہے باقی یہ ہے کہ انسانوں کے اندر بھی آپس میں دشمنیاں چلتی ہیں فی میں مستقر اور مکاؤ لاحی اور اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور ساز و سامان ہے ضرورت کی چیزیں ہیں اراحیم ایک وقت معین تک کے لیے یہ ابدی نہیں ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ایک خاص وقت تک کے لیے تمہیں وہاں رہنا بسنا ہے اور وہاں رہنے بسنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہاں فراہم کر دی گئی ہیں کالا فیا کہ و فیحہ تموتون امین ہاتھوں خجون ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اب اسی زمین میں تم رہو گے اور اسی میں تم مر کر داخل ہو جاؤ گے فیحا تموتون اسی میں مرو گے وہ منہا تو خرجون اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکال لیا جائے گا یا بنی آدم لباس یواری اب یہاں ایک جو یعنی ایک راہبانہ تصور ہی الٹا قسم کا راہبانہ تصور جو ہے یوں سمجھیے کہ پیدا ہو گیا تھا عرب کے لوگوں میں بھی وہ سمجھتے تھے جیسے آج بھی دنیا میں نیوڈسٹ سوسائٹیز جو ہیں وہ کہتے ہیں لباس ایک تکلف ہے خام ہے جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو کوئی لباس نہیں ہوتا پھر حیوانات کا کوئی لباس نہیں ہے یہ خام خواہ ایک تکلف ہے انسان نے جو اپنے لیے اختیار کر دیا ہے یہ خام خواہ شرم کی بات ہے اور یہ شرم گاہیں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے تو اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ بعض جو اس طرح کے یہ ملنگ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی وہ ننگے رہنے کا رواج اور یہ کہ لباس کا ایک تکلف ہے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے عرب میں یہ رواج پڑ گیا تھا کہ مادر زاد برہنا ہو کر مرد اور عورتیں طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا اور یہ گویا کہ بڑا اونچا کام تھا گویا کہ ہر تکلف سے یعنی بہرحال اب بھی ہم طواف کرتے ہیں تو صرف دو چادریں ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ چادروں کا تکلف بھی کیا کرنا ہے بس جیسا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے مادر ذات برہنا مرد اور عورتیں جو ہیں وہ طواف کرتے تھے اور اس کو بڑا نیکیو کام سمجھتے تھے بہت وہ سمجھیے کہ اپنی سیلف اینیہیلیشن یا اپنی نفی ذات جو ہے اس کا بہت بڑا مظہرہ تھا اب اس کی یہاں تردید ہو رہی ہے یا بنی آدم آدم آئے کی اولاد ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو آری تمہارے شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے وہ ریشا اور تمہارے لیے آرائش کا سبب بنتا ہے زیبائش اور آرائش کا اور لباس تکوا ظاہر کا خیر اور اس سے اوپر پھر ایک اور لباس ہے اور وہ لباس ہے تکوا کا لباس ظاہر ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے اگر تکوا کا لباس نہیں ہے تو اوقات اور انسان لباس پہن کے بھی ننگا ہوتا ہے اتنا تنگ لباس کہ اس میں جسم کے سارے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہوں یا اتنا باریک لباس عورتوں کا کہ جس میں وہ جسم اندر سے جھلک رہا ہو تو وہ لباس پہنے ہوئے بھی جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ لانت فرمائے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہے آریاتن کاسیاتن تو دماغ و تکوا کا خیر ایک اور اضافی جو ہے وہ تقوا کا ہے شرم ہو حیا ہو تقوا ہو ظال کمن آیات اللہ لال کی آیات میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اخذ کریں یا بنی آدم آن کم اے بنی آدم دیکھو تمہارے تمہیں شیطان اب نہ بچلانے پائے نہ دھوکہ دینے پائے نہ فتنے میں ڈالنے پائے کما اخرج ابویکم کم الجنہ جیسے کہ تمہارے دونوں ماں باپ جد امجد اور اما ہوا کو اس نے نکلوا دیا تھا کما اخرج اب من کم جنت جنت سے ما لباس اہما اور وہ ان سے اتروا لیا تھا اس نے ان کا لباس جنت کا لے اہما سوا تما تاکہ دکھائے انہیں ان پر آیا کر دے ان کی شرمگاہیں ان نہ یراکم ہو اور قبیل ہوں میں لا ایک بات جان لو کہ وہ یعنی ابلیس خود کیونکہ اسے بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے وہ مسلسل زندہ ہے اور قبیل ہو اور اس کی قوم اس کی ضروریت اور اس کے جو ایجنٹ ہیں جنات میں سے کیونکہ وہ انویزیبل ہیں تو وہ تمہیں دیکھتے ہیں تاکتے ہیں تمہیں تم پر داؤ لگاتے ہیں جرا کم ہو و قبیل ہو من ہے تعالیٰ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ان شاطین اور نور ہم نے تو شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے جو ایمان نہیں رکھتے ایمان نہیں لاتے تو شیطان جو ہے جیسے گندگی جو ہے اس کے اوپر مکھی آئے گی ایسے ہی جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے اللہ کا ایمان نہیں ہے خانہ خالدہ ویومی گیرت تو وہاں یہ شیاتی نے جن جو ہے آ کر اڈا جمائے گئے فائش اور جب یہ ایک بے حیائی کا کام کرتے ہیں یعنی ننگے اریا طواف کالو اجنا علیہ آبا نا کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو یہی کچھ کرتے ہوئے و اللہ نا بےحا اور جب ہمارے آبا و اجداد یہ کرتے تھے تو یقیناً اللہ ہی نے اس کا حکم دیا ہوگا یہ گویا کہ ان کے نزدیک سرکمسٹانشل ایویڈینس تھا کہ جب ایک ریف چلی آ رہی ہے ایک رسم چلی آ رہی ہے تو یقیناً اللہ ہی نے کہا ہوگا اللہ لا یامن و سے کہہ کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا اتقول مالا تعالم تو کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو یعنی جھوٹ جڑ کر اور جھوٹ گھڑ کر اس کو جڑ رہے ہو اللہ کی جناب میں جو جس کا کہ تمہیں کوئی علم حاصل نہیں ہے اور امر ربی بالقسط کہہ دیجیے نبی کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا عدل کا توازن کا وہ عقیم وجوہ کم اندر کل مسجد اور اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو ہر نماز کے وقت مسجد جو ہے یہ اس میں ظرف ہے اور ظرف زمان بھی ظرف مکان بھی مسجد سیدے کی جگہ بھی مسجد ہے اور سیدے کا وقت جو ہے ظرف زمان وہ بھی مسجد ہے وہ مخلصین مخلسی نہ ہوتی اور اس کو پکارا کرو اس سے دعا کیا کرو لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ایک شرط ہے اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرو جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم جہاں روزے اور رمضان کے احکام اور حکمتوں کا بیان ہوا ہے اس میں فرمایا گیا کا عبادی انی فنی قریب اجیب و تجیب میں تو ہر ایک پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں لیکن اسے بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے اور یہ کہنا ماننا جو جزوی نہیں ہوگا خود خلوص اس میں کافا داخل ہونا ہے تو پورے پورے ہونا ہے تو فرمایا کہ الدین اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یعنی اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر تو اور اطاعتیں ہو سکتی ہیں والدین کا حکم آپ مان لیجئے جس میں کہ اللہ کی معاشیت نہ ہو اساتذہ کا حکم حکام کا حکم جس میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نفی نہ ہو رہی ہو وہ ساری اطاعتیں اپنی جگہ پر ہوں گی لیکن لا تعطی مخلوق کی معصیت خالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ون او مخلصین اللہ الدین کما بدا کم تاؤدون جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تمہارا اعادہ ہو جائے گا تم دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ گے فریقن ہدا ایک گروہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے وہ فریق الحق کا علیہم اللہ اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس کے اوپر گمراہی مسلط ہو چکی ہے جس کے حق میں گمراہی ثابت ہو چکی ہے یعنی ان کی روش کی وجہ سے ان کی ضد ان کی دھرمی ان کے تعصب ان کے حسد ان کے تکبر کی وجہ سے اب وہ مستحق ہو چکے ہیں حق کا علیہم اللہ ان نہ تخد الشیاتی اور یہ اس لیے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق اور ساتھی بنایا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر وہ یا سبون محتدون اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت ہدایت پر ہیں سیدھے راہ پر ہیں یا بنی آدم خزو زینت تک ان نقل مسجد تمہارا پھر اے آدم کی اولاد اپنی زینت لے لیا کرو خزو زینت حکم یعنی لباس جو ہے جس کو کہا گیا عیشا تمہارے لیے آرائش ہے یہ تمہارے لیے زینت ہے اللہ نے اتارا ہے اپنی آرائش کا سامان اور یہ کہ نماز کے لیے جب انسان آئے تو اچھا لباس پہن کر آئے ہمارے یہاں عام طور پر اونچی روش چلتی ہے دفتر جا رہے ہیں تو وہ بہت اچھا لباس ہے مسجد جا رہے ہیں تو وہ چاہے میلے کپڑے پہن کے چلے گئے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہی نہیں میرے پاس آتے ہو میرے دربار میں آتے ہو تو اچھا لباس پہن کر آؤ یا بنی آدمہ خزو خشو زی نہ تکوں مسجد وہ کلو وشربو والا تجربو اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو جو کچھ چیزیں ہم نے بنائی ہیں وہ بہرحال اس لیے بنائی ہیں کہ بنی آدم جو ہے ان کی خوراک کے کام آئیں جو اچھی چیزیں ہیں ان لہ المصرفین ہاں وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ضائع کرنا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اب یہاں پھر اسی رحبانیت کی نفی ہو رہی ہے کہ جس میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اچھا کھانا پینا ہی برا ہے کاہے کو پہنا جائے بہت موٹا جھوٹا ہی کھانا چاہیے اچھے کھانے پینے کا مطلب تو یہ کہ نس پرستی ہو رہی ہے اچھا پہننا جو ہے کیا ضروری ہے موٹا جھوٹا پہن کے گزارا ہو جائے گا اس معاملے میں سمجھ لیجئے کہ دو حالات میں صورت مختلف ہو جاتی ہے اگر تو دین اللہ کا مغلوب ہے تو پہلا فرض آپ کا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کریں بیشتر وقت بیشتر صلاحیتیں اس میں لگائیں ظاہر بات ہے اچھا کھا ہی نہیں سکتے اچھا ہی نہیں سکتے یہ اس کا منطقی نتیجہ ہو جائے گا یہ اس لیے نہیں کہ رہبانیت کی وجہ سے نہیں کر رہے اس وجہ سے کہ ممکن ہی نہیں آپ اپنے اسی وقت کو لگائیں گے زیادہ کمائی کے لیے محنت کریں گے دنیا کے لیے زیادہ کمائیں گے تو اچھا کھائیں گے اچھا پہنیں گے آپ نے تو اپنا وقت جو ہے وہ لگا دیا ہے اللہ کے دین کے لیے اگر لگائیں گے نہیں تو دین غالب کیسے ہو جائے گا خود بخود تو نہیں ہوگا آسمان سے تو نہیں ٹپک پڑے گا دین اللہ فرشتے تو نہیں بھیجے گا دین غالب کرنے کے لیے غالب تو آپ کو کرنا ہے لہذا اس صورت میں تو نیچرل یہ ہو جاتا ہے کہ پھر کم سے کم کرو کم سے کم کرو کم سے کم کرو اپنے معیار زندگی کو اور نیچے لاؤ اور نیچے لاؤ اور نیچے لاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتیں زیادہ سے زیادہ اوقات زیادہ سے زیادہ اپنے وسائل کو آپ فارغ کر سکیں اللہ کے دین کے لیے لیکن اس حالت میں یہ جو ہوتا ہے یہ کسی رحبانیت کی وجہ سے نہیں ہے جیسے کہ صحابہ کرام نے سختیاں جیلی بھوک برداشت کی گھر بار چھوڑے لیکن وہ کسی رحبانیت کے نظریے کے تحت نہیں تھے وہ ایک مثبت جہادی نظریہ ہے جد و جوہد انقلابی جد و جوہد اور اس انقلابی جدوجہد میں تو دنیا میں جو بھی کوئی آئی ہے پارٹی ریولیوشنری پارٹی اسے یہ سختیاں جھیلنی پڑی ہیں چاہے وہ کمیونسٹ ہو یا کوئی اور ہو انقلاب تو اس کے بغیر آتا ہی نہیں البتہ اگر دین غالب ہو گیا قائم ہے اب گویا کہ جو ریاست ہے اسلامی ریاست ہے نظام خلافت ہے اب آگے دین کو پھیلانا اور عام کرنا اور مزید اس کی اس کے غلبے کی جدوجہد کی توسیع جو ہے یہ ریاست کے ذمہ آ گئی ریاست جو بھی اپنے شہریوں کے اوپر اس کے لیے بوجھ ڈالتی ہے جو ٹیکس ڈالتی ہے یا جو بھی والنٹیئرز مانگتی ہے یہ لڑائی جو ہے ڈرافٹنگ کرتی ہے وہ ٹھیک ہے اس کے مطابق اگر اسے چاہیے دس ہزار آدمی دس ہزار آدمی نکلنا ہے باقی کی طرف سے یہ فرض کفایا ادا ہو گیا ریاست کے قائم ہونے کی شکل میں صورتحال بدل جاتی ہے اب آپ اپنے گھر میں رہے جو وقت آپ کے پاس ہے آپ اچھا کمائیں اچھا کھائیں اچھا پہنیں کوئی حرج نہیں آپ ہم نے بچوں کو بھی اچھا کھلائیں حلال سے کمائیں اچھا کھلائیں وہ اسی طریقے سے کوئی آپ کو علمی کوئی ہے اکیڈمک پرسوس ہے ان میں لگے یا یہ کہ اگر آپ نوافل میں لگنا چاہتے ہیں نفل پڑھیں اور اس کے ترقی جو ہے اپنی روحانی ترقی جو ہے وہ تقرب نوافل کے ذریعے سے کرتے چلے جائیں یہ تینوں راستے جو ہیں انسان کے لیے کھلے ہوں گے کب جب کہ دین غالب ہو اس بنیادی بات کو بھی لوگوں نے سمجھا ہے اس لیے وہ رہتے ہیں کنفیوژن میں صاحب اولاد کا بھی حق ہے صاحب بیویوں کا بھی حق ہے اس کا بھی حق تو سب کا ہے لیکن یہ کہ وہ جو صحابہ اکرام کو یاد نہیں تھا کہ ان کے بھی حقوق ہیں یا ان کا دین اور تھا ہمارا دین اور ہے کیا حضور کو پتا نہیں تھا کہ میری ازواج متحرات کے بھی دین ہے ان کا بھی کیا بھی حق ہے انہوں نے ذرا اپنے نفتے کے اندر اضافے کا مطالبہ کیا تو گویا کہ ایلا کا معاملہ کر دیا گویا کہ طلاق کی دھمکی دے دی یہ کیوں کیوں ہوا کیا ان کے جو خاندان والے تھے ان کا حق نہیں تھا ان کو وہ چھوڑ کر آ گئے مکے میں اور بھیڑیوں کے حوالے کر کے آ گئے گویا اور کے سرداروں کے حوالے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آ گئے نمدین جن کو ہجرت کا حکم ملا ہے یہ ساری چیز دن میں یہ ہے دو چھپلیں مختلف ایک ہے دین مغلوب ہے تو پہلا فرض ہے یہ کہ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرو ایک جماعتی زندگی کے اندر منسلک ہو کر تن من دھن ان نسلاتی و نسخی کی و مایا و مماتی للہ رب العالمین کم سے کم نکالو اپنے لیے کم سے کم اب ظاہر بات ہے اس میں تو پھر کم سے کم پری گزارا کرنا ہو صرف سبسسٹنس لیول جس کو کہا جائے اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے تاکہ جسم اور جان کا رشتہ تعلق جو ہے برقرار رہے کام کر سکے آدمی ہاں جب دین غالب ہو جائے اب مسئلہ بالکل مختلف ہو گیا ہے اب ریاست ہے اور ریاست نے اپنی فوجیں بھی رکھی ہوئی ہیں جو بھی ذرائع ہیں ہاں جب بھی ضرورت ہوگی وہ شہریوں کو بلائے گی اس وقت حاضر ہونا فرض ہو جائے گا لیکن ورنہ عام حالات میں ریاست اس فرائض کو ادا کر رہی ہے مزید توسیع دعوت دین کی اور غلبہ دین کی وہ ریاست کے ذمہ ہے اسلامی ریاست ہے نظام خلافت ہے اب آپ جو ہے انڈیویجول کی حیثیت سے اپنے کاروبار میں لگ جائیں یا کوئی شخص اپنی روحانی ترقی میں لگ جائے کوئی شخص یہ کہ دولت زیادہ سے زیادہ کمائے اور اور وہ اس کو ثواب کے کاموں میں صرف کرے کوئی شخص جو ہے کسی سائنس میں کسی کسی اور شعبے میں اسے علمی دلچسپی ہو جائے تحقیق کے کاموں میں سارے راستے کھلے ہوں گے اس صورت میں اچھا کھانا اچھا پہننا کوئی حرام شہ نہیں تو جبکہ رہبانیت اس حالت میں بھی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی تو یہاں اس کی نفی کی جا رہی ہے اس رہبانیت کے نظریے کی کوئی من ہر رما زینت اللہ التی الباد ہی کہیے ان سے پوچھیے کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے بس پر یہ بات کے بنا رسک اور کس نے حرام کیے ہیں پاکیزہ کھانے کی چیزیں ہی الدین عامن فر حیات دنیا کہہ دیجیے یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالی نے تو اہل ایمان ہی کے لیے بنائی ہے خال ستنگ یو قیامہ ہاں دنیا میں وہ کفار کو بھی دے رہا ہے تم بھی کھا پی لو برت لو یہاں پہ جو کچھ کرنا ہے اس لیے کہ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے البتہ آخرت میں جا کر یہ تمام اچھی چیزیں خال ستنگ یوم القیامہ قیامت کے دن تو یہ خال جو ہے اللہ کے اہل ایمان بندوں کے لیے ہو جائیں گی پھر کافر کو کوئی نہیں ملے گی غزال کا نفصل الآیات اس طرح ہم اپنی آیات کی وضاحت کرتے ہیں کہ قومی یا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہو یا جو علم حقیقی حاصل کرنا چاہے حرم ربی ما ظہر امن وما بطن کہہ دیجیے کہ میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو کا وہ اعلانیہ ہو اور سا چھپی ہوئی بے حیائی کا چھپی ہوئی ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ بھی حرام ہے و اسما اور گناہ کو حرام کیا ہے بغیا اور نا زیادتی کرنا کسی دوسرے پر بغیر الحق تشرے کو ہے معلوم دل بھائی سلطانہ اور اس کو حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی ایسی چیز کو جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے وہ ان اللہ مالا تعالم اور حرام قرار دیا اس بات کو کہ تم اللہ کی طرف منسوخ کرو وہ چیزیں کہ جو تم نہیں جانتے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے وہ کل امت ان اجل ہر قوم کے لیے ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے یعنی جب بھی کبھی کوئی رسول ہم بھیجتے رہے ہیں تو ایک مدت ہوتی ہے اس وقت تک اس کو مہلت ہوتی ہے قوم کو کہ وہ رسول کی دعوت سے استفادہ کر لے اور اپنے دلوں کو اپنے باطن کو منور کر لے صحیح راستے پر آ جائے اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا ہاں یہ کہ اہل ایمان تو چاہیں گے وہ جھٹپٹ عذاب آئے اس لیے بارہ مسلمان اہل ایمان وہ بھی انسان ہوتے تھے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پس رہے تھے تو کبھی کبھی خیال آ جاتا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کیوں انہیں اتنی ڈھیل دے رہا ہے یا ابو جہل کو اتنی ڈھیل کیوں دے دی ہے کہ اس نے حضرت سمیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کیا ابو جہل کو کیوں اتنی ڈھیل دے دی ہے کہ اس نے حضرت یاسر کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ لیکن یہ خیال تمہارا اپنی جگہ ہے ہماری حکمت اپنی ہے ہماری حکمت کیا ہے کہ جب رسول ہم نے بھیجا اس قوم کے لیے ایک اجل معین کر دی اس اجل سے پہلے عذاب آئے گا نہیں ہاں جب وہ اجل آ جائے گی پھر وہ رکے گا اس کے اندر اندر معاملہ انہیں طے کرنا ہے ادھر یا ادھر بولے کل امت ان اجل یہ ہم پڑھ چکے ہوئے نام لے کہ اگر میرے پاس ہوتی وہ شے میرے اختیار میں ہوتی کہ جو تم جلدی مچا رہے ہو تو کبھی کا میرا اور تمہارے درمیان قصہ جو ہے چکایا جا چکا ہوتا فائدہ جا اجل ہوں لیکن جب ان کی اجل آ جائے گی لا یس ولا یستقدمون نہ تو وہ اس کو پوکھر کر سکیں گے ایک بھی اور نہ ہی اسے اس سے کھسک سکیں گے سڑک سکیں گے آگے کی طرف یا منی آدم اما یاتی ان رسول اب یہ وہی آیت آ جو سورہ بکرا میں بھی آئی تھی یاتی ہدن پبن تبی فلاں یا ضرور کفر و کزب بھی آیا تین بلا خالدون یا بنی آدم اما یاتی ان رسول من کم اے بنی آدم جب بھی تمہارے پاس آئیں گے رسول تم ہی میں سے ہوں گے تم میں سے تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے یا خود سونا الحم آیاتی جو تمہیں میری آیات سنائیں گے فمانی تقوا اصلاح تو جو بھی تقوا کی روش اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا اور نیکی کی روش اختیار کرے گا فلاں خوف العم السر ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دو چار ہوں گے وہ لبینہ کسزمو بھی آیات نہ اس اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور تکبر کی بنا پر انہیں رد کر دیں گے اس پکبرو استقبار کی بنیاد پر تکبر کی بنیاد پر رد کر دیں گے الا کا صاحب خالدون وہ جہنمی ہوں گے اور رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ پمن اسلم افطرا اللہ کزمن اور کزب آیاتی پھر وہ شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف کو غلط بات منسوب کرے افطرا کرے اللہ کی طرف اور یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے یہ دونوں ہم وزن ہیں الاائے کا ینالحم نصیب ہوں من الکتاب ان کو جو بھی دنیا میں رزق وغیرہ کا معاملہ ہے وہ تو ان کو مل جائے گا یہاں دنیا میں تو ہم نے یہ سورہ بنی اسرائیل میں مضمون آئے گا اب کوئی شخص کفر کرے اللہ فوراً اس کی روزی روک لے اور ایک دن کے اندر اندر وہ یہ بھوک سے مر جائے ایسا نہیں ہے جو ہم نے یہاں پہ ان کے لیے لکھا ہوا ہے جو رسک ہے اس دنیا کے اندر وہ تو انہیں ملتا رہے گا وہ رکتا نہیں ہے انہیں اپنے اس نصیب میں سے حصہ مل جائے گا حتیٰ گا جا تم رسول نا ہاں پھر جب ہمارے فرشتادے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے یہ نہ وہ ان کو قبض کرنے کے لیے کالو ہے نا ماتون تم کٹول امدور اللہ تو وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو آپ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا جن کو ڈنڈوت کرتے تھے اور جن کے سامنے تک متھے پھینکتے تھے اور جن سے دعائیں کرتے تھے گڑ گڑاتے تھے کالو بولو کہیں گے سب گم ہو گئے ہوا ہو گئے ہمارے تھم سے سب جاتے تھے للو وہ شہید انفسم منہ کالو کافرین اور خود اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ واقع ہم تھے ناشکرے ہم نے کفر کی روش اختیار کی قالب خلوفی امن قد کا خلط من قبل کو من جننے والے کہا جائے گا کہ اچھا داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے نار میں آگ میں یعنی ایک ایک قوم کا حساب ہوتا جائے گا اور وہ جہنم کے اندر جھونکے جاتے رہیں گے پہلی نسل گئی پھر اس کے بعد دوسری آئی دوسری گئی تیسری آئی اب ان میں ایک مکالمہ ہوگا رائے بادے جو پہلے گئے تھے وہ تھے بزرگ بڑے تھے لیڈر تھے یا یہ کہ وہ پچھلی نسل تھی جنہوں نے بدعات شروع کی تھی خرافات کا آغاز کیا تھا یہ بعد میں آنے والے ان پر لانت کریں گے کہ تم نے ہمیں مروایا تمہاری وجہ سے ہم بھی برباد ہو کر یہاں آئے ہیں تو تمہیں دو راہ کا ملنا چاہیے لیکن یہ کہ وہاں وہ کہیں گے کہ نہیں ہم جیسے ہم گمراہ تھے ویسے انہوں نے تمہیں گمراہ کیا تو یہ مکالمہ ہوگا اور یہ نوٹ کر لیجئے یہ جو میں نے ارض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں ایام اللہ جو ہے یہ اس کا مین تھیم ہے تو ایام اللہ کو یوں سمجھیے کہ ایک تو انسانی تخلیق کے اعتبار سے ایک تو وہ ازل ہے جبکہ آدم کی تخلیق ہوئی قصہ آدم و ابلیس ہوا یہاں سے تو ہمارا وہ وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور جنت اور دوزخ میں پہنچ کر گویا کہ وہ ایک دور ختم ہوتا ہے وہ وہ آخری بات ہے یہ ہے انتہا اور ابتدا اس کے مابین ہیں کہ جو بیا آئے رسول آئے ان کی ان کی داستانیں ہیں ان کے حالات ہیں ان کے واقعات ہیں قوم نو اور قوم عود اور قوم صالح تو یہ یہاں پر ایسا کیا گیا کہ پہلے وہ تخلیق کا مرحلہ آدم کا اور وہ قصہ آدم ابلیس آ گیا امل اب جو جہنم کا اور جنت کا تذکرہ آ رہا ہے اور ان کی آپس کی گفتگویں ہوں گی اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نہ جو جہنم میں ابھی گئے ہوں گے نہ جنت میں داخلہ ملا ہوگا درمیان میں کہیں ہوں گے صاحب آراف ہوں گے اصاب آراف تو ان کا مکالمہ آ رہا ہے یہ دونوں بگننگ اور اینڈ دکھا کر اور پھر سلسلہ شروع ہوگا انبیاء کرام اور رسولوں کے حالات کا کالب خلوفی عموماً کب خلط میں قبل تم داخل ہو جاؤ انہیں قوموں میں انہیں نسلوں میں جو تم سے پہلے داخل ہو چکی ہیں من الجن والانس سے فنار جنات بھی اور انسان بھی آگ میں کلما دخلت امت کو لانت اختہا جب بھی کوئی امت داخل ہوگی تو وہ دوسری امت کو لانت کرے گی حتائی دار کوفیہ جمیان اور جب وہ سب کے سب اس میں گر چکیں گی تمام کی تمام نسلیں اور امتیں اخرا ہوں لے اولا ہوں تو بعد میں آنے والی کہے گی پہلی نسل سے ربنا ہا الا اے اللہ ان بدبختوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا دنیا میں تو کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد ہیں ہمارے اسلاف ہیں ان کی ریتیں ہیں ان کی روایتیں ہیں ان کی چیزیں ہیں کیسے چھیڑ دیں لیکن یہاں پر کیا ہوگا ربنا ہاؤد النا ان لوگوں نے ہمیں برباد کیا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا فعت ہند عذابن دے پملا تو انہیں تو دگنا عذاب دے آگ میں سے کال علیہ کل دن اللہ فرمائے گا نہیں سب کے لیے دگنا ہے جیسے یہ تم کو گمراہ کر کے آئے تھے تم بھی اپنے بعد والوں کو گمراہ کر کے آئے ہو تو یہ تو گویا کہ سلسلہ چل رہا ہے تو اس لیے یہ کہ وہ تو ہر ایک کوئی سوچنا چاہیے تھا کہ اپنی عقل سے کام لیتا ہم نے تمہیں عقل دی تھی شعور دیا تھا کیوں تم تقلید آماد کے اندر مبتلا رہے آبا و اجاد کی تقلید ہو رہی ہے اپنے لیڈروں کی تقلید ہو رہی ہے یہ تقلید کے لیے تمہیں میں نے آنکھیں دی تھی تمہیں کان دیے تھے تمہیں میں نے عقل دی تھی تمہیں نیکی اور بڑی کا شعور دیا تھا ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے کالا لکل زیفن اللہ گا سب کے لیے دوہرا ہے وزا لا تعالم لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے وہ ہوں لے اخرا ہوں اب وہ کہیں گے پچھلے جو ہیں جو پہلے والے تھے بعد میں آنے والوں کو فرما الکم علینا بن فاضل دیکھو نا نہیں نہ تمہیں کوئی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو سکی تم نے خام کا ہم پر لانت کی لیکن اسے کیا حاصل تمہیں کیا ہوا ماں کان لکم فضل فضوق العذاب اب ماں کل تک سے اور اب چکھو مذاق عذاب کا اپنی کرتوتوں کے باعث ان لدین کزبو بے آیات نا مستقبر اندھا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور استقبال پھر انہا اور بنائے تکبر ان کو رد کیا اعراض کیا ان سے تکبر کی بنیاد پر لاتف لہم اب باب السماء ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے یہ کچھ اشارات ہیں قرآن مجید میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم اسی زمین پر ہوگی اور ابتدائی جنت بھی یہی ہوگی ابتدائی نزل والی جنت جو ہے وہ بھی اسی زمین پر ہوگی اور جہنم بھی اسی زمین پر ہوگی اور کچھ ایسا سا تصور ہوتا ہے کہ جیسے زمین کو جب کھینچا جائے گا وزر اور بدت زمین کو جب کھینچا جائے گا تو جیسے ربڑ کی کرمچ کی کوئی گیند کو کھینچے تو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں سے وہ زیادہ موٹی ہے وہ پچک جائے گی جب وہ پچکے گی تو اس کے اندر جو لاوا ہے اس وقت بھی زمین کے پیٹ میں بھرا ہوا ہے وہ لاوا وہ ظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگی واللہ عالم یہ کچھ اندازے ہوتے ہیں بعد اشارات سے اس لیے کہ فیصلہ جو ہے میدان حشر یہی ہے حادث میں میدان عرفات جو ہے اسی کو کھول دیا جائے گا وسیع کر دیا جائے گا اور اسی یہیں پر حشر ہونا ہے بجا رب و کمل ملک و صفا اور پروردگار بھی شان اجلال کے ساتھ نزول فرمائیں گے اور فرشتے آئیں گے فوج در فوج اور یہیں پر حساب کتاب ہوگا ابتدائی مہمان نوازی بھی جو ہے وہ یہی ہوگی لیکن پھر یہ کہ اہل جنت اپنے مراکز کے اعتبار سے اور اوپر کی جنتوں میں چڑھتے چلے جائیں گے لیکن ظاہر بات ہے یہ لوگ جو ہے یہ یہی کہیں رہ جائیں گے ناتوفتہ لہم اباب ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے ولا یا خلون جنت اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتہ یل جل جمل و فیسم الخیات یہاں تک کہ اونٹ گزر جائے گھس جائے سوئی کے ناکے میں اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال نہ یہ ممکن ہے کہ سوئی کا ناکہ اتنا بڑا ہو جائے کہ اونٹ گزر جائے یا اونٹ اتنا چھوٹا ہو جائے کہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے نہ ان کو فار کے جنت میں داخل ہونے کا کوئی امکان ہے اور یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ یہی بات اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تنقید جو انہوں نے کی تھی کہ ایک دولت مند شخص ان کے پاس آیا جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں جو وہ دیندار ہیں سیٹ ہیں اور وہ دین کے کام بھی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بتائیے آپ کی تعلیم کیا اس کا نماز پڑھو روزہ رکھو کرو نماز روزہ میں کرتا ہوں اچھا آپ کے غریبوں کے اپنے بال میں سے دو یہ کرو وہ کرو یہ بھی میں کرتا ہوں آپ بتائیے اور کیا ہے آخر میں فرمایا حضرت مسیح نے اچھا اپنی سلیب اٹھاؤ میرے ساتھ چلو یعنی یہ کہ اب وہ ہے وہ جد و جہد حق و باطل کی کشاکش یہ نیکی کے کام کرنا دھندوں میں لگے رہنا اور اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ نیکی کا کام ہے کچھ پن ہے کچھ خیرات ہے کچھ ثواب کے کام ہے کوئی نماز ہے روزہ ہے یہ تو آسان ہے لیکن یہ کہ اس حق و باطل جو ہے اس میں لگنا کہ جس میں پھر اندیشہ ہو کہ پھانسی بھی آ سکتی ہے اندیشہ ہو جان بھی جا سکتی ہے تکلیف بھی آ سکتی ہے تو جب انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر جب تم نے یہ ساری منزلیں طے کر لی تو آخری منزل ہے اپنی شریف اٹھاؤ میرے ساتھ آ جاؤ تو اس شخص کا چہرہ لٹک گیا اور وہ چلا گیا تو حضرت مسیح نے فرمایا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا ممکن ہے کسی دولت مند شخص کا اللہ کی بادشاہت میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے مگر میں اس وقت اسے کسی دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر رہا ہوں لیکن میں نے صرف یہ کہ یہی جو ہے محاورہ جو قرآن مجید میں یہاں آیا ہے حتیٰ یلے اور زبر و فمل الخیات یہی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا وہ کزال کا رجزل مجرمین اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو لہم من جہنم امہاد ان کے لیے جہنم ہی کا ہوگا بچھونا وہ بن گواش اور اسی کا اوڑھنا ہوگا لہاپ بھی اسی کا ہے آگ کا اور اور اس کے گدے بھی بکزال کا نزدی ظالمین اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلا دیں گے ولدین امن و عامن صالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے لاز و کل نفسر اللہ شاہ پھر آ گئی وہی بات ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق محاسبہ ہوگا انڈیویجول ہم نے کیا کیا کچھ اسے دیا تھا اس کے حساب سے ہم اس سے حساب لیں گے الاائے کا صاحب الجنہ نہ وہ ہوں گے جنت والے ہم فیا خالدون اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ وہ نظارہ معافی اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل یعنی اہل ایمان بھی انسان ہوتے ہیں شکوے شکایتیں ہو جاتی ہیں دینی جماعتوں میں بھی کبھی کسی معمور کو امیر سے شکایت ہو گئی کسی امیر کو معمور سے شکایت ہو گئی کسی ایک رفیق کو دوسرے رفیق سے شکایت انسان انسان ہے اور یہ معاملہ جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے زائل بھی ہو جاتے ہیں کچھ ایسی شکوے شکایتیں ہوتی ہیں کہ باقی رہتی ہیں ختم نہیں ہوتی ہیں ان کے اثرات جو ہیں وہ جذبات کچھ ایسے مجبور ہو جاتے ہیں کسی طریقے سے ظاہر نہیں ہوتے لیکن فرمایا گیا ہے کئی مقامات پر یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے جو بھی اہل ایمان میں سے کسی کے لیے ان کے دل میں کوئی قدورت ہوگی کوئی محل ہوگا وہ نکال دے گا تاکہ اب جنت میں داخل ہونے والے سب سرورن اخوان ال سرور متقابلین بالکل بھائیوں کی طریقے سے صاف دل ہو کر ایک دوسرے کے سامنے رو درو ہو کر بیٹھیں گے اور ان کے اندر کوئی دل نہیں رہے گا یہی دعا بھی ہے جو ہمیں ترقیم کی گئی ہے اللہ لنا لکھوان الزین سبقونا بال ایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم پروردگار اہل ایمان میں سے کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں غل اور میل یا کدورت یہ باقی نہ رہنے دے تو اپنے فضل و کرم سے دھو دے وہ نظانا معافی صدور من غل بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورہ ہجر کی آیت کے ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے ظاہر ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ قدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا وقال الحمد للہ نزی حدانہ لہٰذا اور وہ کہیں گے کل شکر ہے اور کل تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا وبا کو نحتری اللہ اور محض اپنے دورے بازو سے ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں نہ پہنچا دیا ہوتا جات رسول رب بالحق حق یقین ہمارے رب کے پروردگار کے جو بندے آئے تھے رسول بن کر وہ حق کے ساتھ آئے تھے وہ نو اور تب انہیں ندا کی جائے گی پکارا جائے گا انتل کو مل جنت استموہا بے مات تم کا اب یہ وہ جنت ہے جو جس کے تم بارش بنا دیے گئے ہو تمہارے آمال کی وجہ سے بندے کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا اللہ میں اس لائق نہیں تھا میرے اعمال ایسے نہیں تھے میں اپنے اعمال کے بل پر کبھی بھی نہیں اس کا مستحق ہو سکتا تھا یہ سارا تیرا فضل ہے تیرا کرم ہے تیری عطا ہے تیری دین ہے اللہ فرمائے گا نہیں میرے بندے تو نے محنت کی تھی کوشش کی تھی اشار کیا تھا تو نے حق کا راستہ چوز کیا تھا تو نے کبھی نقصان بھی برداشت کیا تھا حق کے لیے اور باقی کا مقابلہ کرنے میں تکالیف بھی چیلی تھی تو بندہ جو ہے وہ کہے گا نہیں پروردگار یہ سب تیرا فضل ہے اور اللہ کہے گا یہ تمہارے احمد کی وجہ سے دونوں جزوی طور پر حقیقتیں ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں ہم ارادہ کرتے ہیں کام کا اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق دے دیتا ارادہ ہی نہ کرے توفیق نہیں ہوگی اور بحث اپنے ارادے سے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ کی طرف سے توفیق اور تحصیل نہ ہو جائے ونادا نارا الجنت اصحاب النار انار اور جنتی لوگ پکار کر کہیں گے جہنمیوں سے انقل وجد نہ آواز نہ رب نہ حقہ ہم نے تو پا لیا جو کچھ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سچ نکلا صحیح صحیح نکلا جن نعمتوں کا ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں مل گئی وجد تم ماں وعدہ رب کو مکو تم نے بھی کیا سچا پا لیا اللہ کا وعدہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ ساری چیزیں تمہیں مل گئی کالو نام وہ کہیں گے جی ہم ہاں۔ ہمارے ساتھ بھی جو وعدے تھے جو وعیدیں تھیں جو دھمکیاں تھیں جو عذاب کی مختلف شکلیں تھیں وہ سب ہیں جن میں ہم اس وقت گرے ہوئے ہیں فالتو معذن البہ ہوں تو پکارے گا کوئی پکارنے والا ان کے مابین اللہ نت اللہ علیہ کے اللہ کی لانت ہے ظالموں پر اللہ ویندونان ان سبھی اللہ و وہ وجہ وہ لوگ جو روکتے بھی تھے اور رکتے بھی تھے اللہ کے راستے سے اور اس راستے میں کبھی نکالتے تھے کہ اگر دیکھ لیا کسی شخص کے بارے میں تو اس کا رجحان ہو گیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں توجہ سے سننے لگا ہے تو اس کو برگلانے کے در طے ہو جانا اس کے لیے طرح طرح کی جو ہے پریشانیاں پیدا کرنا وہ بالآخرت کاثر اور یہ لوگ کاثرت کے ملک تھے وہ بین ہما حجاب اب یہ گفتگو تو ہو رہی ہوگی جنت اور دو تک والوں کے مابین ان دونوں کے مابین ایک پردہ ہوگا ایک فصیل ہائی ہوگی یہ نقشہ جو ہے زیادہ کلیئرلی سورہ حدید میں کھینچا گیا ہے بزور بابین سور لہو باب بین ہما حجاب الفصیل ہوگی ادھر جنت ہے ادھر دوزخ ہے والر آراف رجال اور عرف کہتے ہیں جو فصیلوں کے اوپر بنی ہوتی ہیں جھروکے سے بنے ہوتے ہیں جہاں سے کہ جھانک کر دیکھتے ہیں تو اس طرح آپ نے فصیلوں کے اوپر دیکھے ہوں گے وہ تو آراف ہوں گے رجالو یارفون عرفور اور لمبے سیما ہوں وہ لوگ ہوں گے جو سب کو پہچانتے ہوں گے جہنمیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور دو زخیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اس لیے کہ یہ کون ہوں گے یہ بین بین کے لوگ تھے جن میں کچھ نیکی بھی تھی بدی بھی تھی نہ یکسو ہوئے تھے ادھر نہ یکسو ہوئے تھے ادھر تو کچھ نیکیاں کچھ بدیاں انہوں نے جمع کر لی تھیں اور ان کے اعمال جو ہے وہ برابر ہو گئے بدی اور نیکی کے اعمال جو ہے وہ برابر ہو گئے تو اس حوالے سے ان کو ابھی درمیان میں روک لیا گیا ہے کہ نہ وہ جہنم میں جھونکے گئے نہ جنت میں داخل ہوئے اور یہ وہ لوگ ہیں ظاہر بات ہے کہ جو پھر جب بین بین کے لوگ تھے کچھ کچھ پہچانتے تھے ادھر سے کفار کو بھی ادھر سے اہل ایمان کو بھی تو یار پورا کل لمبے سیما ہوں وہ سب جانتے تھے پہچانتے تھے ان کو بھی جو جنت میں ہے ان کو بھی جو دو ہے وہ نادا اور صابل جنت ہے اب وہ پکاریں گے جنت والوں کو سلام علیکم سلام ہو آپ پر سلامتی ہے آپ پر لم یت وہ اس میں ابھی داخل نہیں ہوئے وہ معاون اور اس کی بڑی تما ہوگی کاش کہ اللہ ہمیں بھی جلدی سے داخل کر دے وہ ادا صرف افسار ہوں کہ کاش اور جب ان کے ذرا چہرے جو ہے پھیر دیے جائیں گے ان کی نگاہیں جو ہے وہ ادھر پھیر دی جائیں گی کہ ذرا جنویوں کو بھی مشاہدہ کر لو ویزا صرفت ابسارون تلقا صحاب نار قال ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین اس وقت وہ کہہ کے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر دیجو کیونکہ ابھی بین بین ہے بین الخوف و رجا تو انہیں امید بھی ہے یتمعون بھی ہے لیکن اندیشہ بھی ہے کہ یہ کہ بیچ میں چونکہ لٹکے ہوئے ہیں اس لیے ادھر دیکھتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں اور یہ کہ دل میں ان کے امنگیں جاگ جاتی ہیں تمنا جاگ جاتی ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دے اور ادھر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا لا تجعلنا نادا العراف الارا یعرفونہم جال اور اب یہ اہل جہنم میں سے ان لوگوں کو جو یہ پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں سے ان کی نشانیوں سے ان کو پکاریں گے کالو ماغ نہ انکم نمو کم و تستکبرون تم کچھ کام نہ آیا تمہاری تمہاری جمعیت تمہارے پڑے تمہاری فوجیں تمہارے حاشیہ نشین یہ کہاں گئے اور جو کچھ تم تکبر کیا کرتے تھے اکڑتے تھے کیا بنا تیرا اور اے بن مغیرہ تیرا کیا کیا ہوا وہ لوگ اب جنت والوں میں وہاں پہ آپ کو فقرا بھی نظر آئیں گے وہاں بلال بھی نظر آئے گا وہاں سہیب رومی بھی ہوں گے وہاں یاسر بھی ہوں گے یہ لوگ تھے نا جن کے بارے میں تم کہتے تھے ان کو کیسے اللہ تعالیٰ کسی رحمت سے نواز سکتا ہے یہ تو ہمارے کمی کاری گٹیا طبقے کے لوگ ہیں اللہ نے ہمیں دولت دی ہے حیثیت دی ہے وجاہت دی ہے ہمیں طاقت دی ہے عزت دی ہے یہ جو لوگ ہیں گرے پڑے ان کو اللہ تعالیٰ کیسے نواز دے گا تو وہ کہیں گے اس وقت ان کا جو رنج اور غم ہے اس کو بڑھانے کے لیے اللہ خوف نالے ان سے تو کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت کے اندر نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم کسی حزن سے دو چار ہو گئے اصحاب النار اصحاب الجنہ اور اب پکاریں گے جہنم والے جنت والوں کو انفیز علیہ کہ کچھ تو بہا دو ہماری طرف پانی جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اور مما رضا کم اللہ جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے کچھ وہاں سے ہماری طرف بھی اے خاص بردار کمل کچھ تو ادھر بھی مما رضا کا کم اللہ کال اللہ ہر رما حما عدل وہ جواب دیں گے اہل جنت کہ شاید ہم تو دینا بھی چاہتے ہماری شرافت سے تو یہ بعید تھا کہ ہم کوڑا جواب تمہیں دے دیتے لیکن کیا کریں اللہ نے حرام کر دی ہے یہ چیزیں کافروں پر ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ہم یہ نعمتیں اب تمہاری طرف نہیں بھیج سکتے ان اللہ ہر رما عدل کافرین نے حرام کر دیا ہے اس پانی کو بھی اور یہ جو بھی ہمیں رزق اللہ نے نوازا ہے اللہ تخد الدین لاہوں میں لائے بند وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا تماشا اور دل بہلانے کا اور ہنسی اور ٹھٹا بنا دیا ہے وہ غلط ابول حیات دنیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے پلی یوم انسا کمانسول یوم ہی بھاگا تو آج کے دن ہم بھی انہیں نظر انداز کر دیں گے یہ نسیان ایک تو ہوتا ہے بھول جانا اور ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے نظر انداز کر دینا یہ بھی دسی کے معنی میں یہ عربی زبان میں موجود ہے انسا آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے کیا مطلب بھلا دیں گے یعنی نظر انداز کر دیں گے کمانسول یوم ہی بھاگا جیسے کہ انہوں نے آج کے اس دن کی ملاقات کو بلائے رکھا تھا یا نظر انداز کر دیا تھا وما کانو بے آیات نہ اور وہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تھے وہ جینا ہوں بے کتاب اور ہم تو ان کے پاس لے آئے تھے ایک کتاب فصل نہ علم جس کی ہم نے پوری تفصیل بیان کر دی تھی ان کے ساتھ ہدم و رحمت اللہ قومی یومنون اور وہ ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے تھے ہری اندر اللہ کا یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یعنی آیات عذاب جو قرآن مجید میں آ رہی ہیں ان کے عملی ظہور کا انتظار کر رہے ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ واقعات یہ سیلاب کا بند جو ہے وہ ٹوٹ ہی جائے اور واقعات ان کے اوپر جو سیلاب کا دھارا ہے عذاب کا وہ آ جائے ہری اندر اللہ کا ہو اس انجام کی فکر کر رہے ہیں اس کا انتظار کر رہے ہیں یوم یاتی تعویل ہو جس دن کے اس کا مشتاق ظاہر ہو جائے گا یقول الزین رسول بن قبل تو کہیں گے وہی لوگ جنہوں نے اسے دیا تھا پہلے نظر انداز کر دیا تھا قد جات رسول اس وقت وہ کہیں گے کہ یقیناً ہمارے پروردگار کے جو رسول آئے تھے پیغامبر آئے تھے وہ حق کے ساتھ آئے تھے فہل لنا من شفا تو ہے کوئی ہمارے لیے سفارش کرنے والے حل لنا شفا بنشبا لنا کہ وہ ہمارے لیے شفاعت کریں سفارش کریں اور رد دو یا یہ کوئی ایسی شکل پیدا کر دیں کہ ہمیں لوٹا دیا جائے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے پر ناملا غیر النزی کنہ نامل تاکہ پھر عمل کریں اس کے برس کے جو ہم کرتے رہے تھے اب حسر ورثو نہیں اب اس کا کوئی امکان نہیں اب تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر چکے برباد ہو چکے وغل عنہم ما ماتان یفترون اور جو افطرا وہ کرتے رہے تھے وہ ان کے ہاتھوں سے گم ہو گیا ہاتھوں کے پوتے اڑ گئے ان اللہ خلق والارض فی البی ایام جان لو تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین چھ دنوں میں پھر متمکن ہوا ہے عرش پر اب یہ عرش بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے اس کی کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی واقع مجسم کوئی شے ہو کوئی چیز ہو فی الواقع کسی جگہ پر ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد واللہ اشتہار عالم غیر کی یہ ساری خبریں جو ہیں یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ مستقل طور پر یہ تو آیات متشابہات ہی میں رہیں گی یہ تو عالم آخرت میں داخل ہونے کے بعد ہی اس کے حقائق منتشر ہوں گے البتہ جو سائنٹیفک فنومینا وغیرہ ہیں ان کے بارے میں تدریجن بعض آیات متشابہات جو ہیں وہ اب محکمات کی شکل اختیار کر چکی ہیں بعض اور کر لیں گی اللہ عالم لیلن نہار وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر یا رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن سے یتن حسیسن اور وہ اس کے پیچھے لگا ہوا آتا دوڑتا ہوا دن رات کے پیچھے رات دن کے پیچھے شم سول کمرا اور سورج کو پیدا کیا اس نے اور چاند کو وہ نجوما اور ستاروں کو مسخرات امری اور یہ سب کے سب اس کے حکم سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں مسخر ہے جو بھی قاعدہ قانون ہے اس کی تعداد کر رہے ہیں اللہ الخلق کو آگاہ ہو جاؤ اسی کے لیے ہے خلق اور اسی کے لیے ہے امر یہ آج جو ہے اس کے دو مفہوم ذہن میں رکھیے ایک تو ہے جو بہت سادہ ہے سچی مفہوم ہے وہ بھی درست ہے کہ ایک ہے تخلیق اور ایک ہے پھر اللہ کا حکم کائنات اس نے بنائی اور اب اس کا حکم ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ عوامر ہے یہ نواحی ہے یہ شریعت ہے لیکن اس کا ایک گہرا مفہوم بھی ہے کہ اصل میں کریشن جو ہے اس کائنات میں دو سطح پر ہوئی ہے ایک عالم امر ہے ایک عالم خلق ہے عالم امر میں صرف کریشن ایکس نہلو ہوتی ہے عدم محض سے تخلیق اور اس میں ٹائم فیکٹر بالکل نہیں ہوتا فل فرق ہو فل ٹائم فیکٹر نہیں بغیر کسی مادے کے بغیر کسی پری ایگزٹنگ شے کے کچھ پیدا کر دینا اور اس میں کسی ٹائم فیکٹر کا نہ ہونا یہ عالم امر کے خواص ہے عالم خلق میں کسی شے سے دوسری شے بنتی ہے اور اس کے بعد اس میں ٹائم لازمن ہے انسان ہے نو مہینے رحم مادر کے اندر میں بچہ رہے گا آٹھ مہینے رہے سات مہینے رہے بارہ اسے وقت لگے گا آم کی گٹھلی ہے اس آم کی گٹھلی کو درخت بننے میں کئی سال لگیں گے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے چھ دنوں میں ہمیشہ یہ اس کا ذکر ہوگا اور ظاہر بات ہے چھ دن وہ ہمارے دن تو نہیں ہے قرآن مجید میں تو کہہ دیا گیا اللہ کا ایک دن ہزار برس کا بھی ہے ایک دن پچاس ہزار برس کا بھی ہے یہ ملنمس بھی ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو چھ دنوں میں تاہار یہ چھ دن ہمارے لیے یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چھ دن اور سات آسمان یہ تو زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ انشاءاللہ ان کی حقیقت منکشف ہو جائے گی سائنس کی مزید اکتشافات کے ذریعے سے اور یہ آیات متشابہات کے دائرے سے نکل کر آیات محکمات میں آ جائیں گے لیکن یہ کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خلق اور امر اب امر عالم امر سے متعلق نوٹ کر لیجئے صرف تین چیزیں ہیں ارواہ انسانی روحم بن امر نا یا سلونا بھی روح بولے روح بن امر ربی ملائکا عالم امر کی شہ ہے اور وہی عالم امر کی شہ ہے تین چیزیں ہیں جن کا تعلق عالم امر سے ہے لہذا فرشتے کے یہاں سے لے کے اور ساتھ میں آسمان تک جانے میں کوئی ٹائم نہیں لگ سکتا اسی طرح روح انسانی بھی یہاں سے لے کر ساتھ میں آسمان تک جا سکتی ہے بغیر کسی وقت کے روح انسانی کا بھی وہی معاملہ ہے جو فرشتے کا ہے اس لیے کہ عالم امر کی چیزیں ہیں اور عالم امر میں ٹائم فیکٹر سرے سے ہے ہی نہیں فل فرق البتہ عالم کے میں وقت لگتا سفر ہوتا ہے تو سفر میں وقت لگے گا تخلیق ہوئی ہے تو اس میں وقت لگا تو یہ ہے اس کا گہرا مفہوم لیکن بارہ یہاں پر اب دیکھیے یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ عرب کا ایک بدو اس پر سے گزر جائے گا تو اس کو بھی کوئی پیچیدگی نہیں ہوگی اللہ لہل خلقو والا امر اسی نے پیدا کیا اسی کا حق ہے کہ حکم دے بات صاف ہو گئی اور صحیح ہے کوئی غلط بات تو نہیں وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق اس نے اس سے لے لیا ہدایت پا لی مطمئن ہو گیا چل پڑا لیکن یہ کہ کوئی شخص فلسفی ہے حکیم ہے دانا ہے وہ غور کرتا ہے وہ دیکھتا ہے امر کلف قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے کس معنی میں آیا ہے کس کس جگہ پر آیا ہے ان کو جوڑتا ہے جوڑ کر نتیجے نکالتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو دو بالکل ڈسٹنکٹ عالم ہے ایک دوسرے سے عالم خلق عالم امر اس کے قوانین تو علیحدہ ہیں نوامیس علیحدہ ہیں ان کے ضابطے علیحدہ ہیں تبارک اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے اللہ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے ربکم تضرعا و خفیہ پکارتے رہا کرو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے آج ہی کے ساتھ اور خاموشی سے چپکے چپکے بڑی بلند آواز سے دعا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے ان لو راہ البت عدیم یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا بلا تو کے بعد اصلاح رہا اور دیکھو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ بٹ وہ خوف ہوم وہ اور اللہ کو پکارا کرو خوف کے ساتھ اور تباہ کے ساتھ یہ دوسرا ہو گیا یہ دو کمپونیٹس ہوئے اللہ کو جب پکارو تو پہلی دو ڈائمینشن کیا ہے کہ پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے چپ کے دل میں اور دو مزید ڈائمنشن کیا ہے خوف و متما اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ رہنا چاہیے بین بین خوف بھی رہے کہ اللہ پکڑ نہ لے اللہ سزا نہ دے دے اور اللہ کی مقصرت اللہ کی رحمت کی امید بھی رہے ماں بین الخوف و رجا رجا امید خوف خوف خوف کے درمیان تو خوف و تما اللہ کو جب بھی پکارو ان دونوں کے بین بین ہو کر تمہاری کیفیت قلبی اور روحانی ہونی چاہیے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اہل احسان بندوں کے بہت ہی قریب ہے بہت نزدیک ہے وہ مسلم میں نے یوسل رحمت ہی اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے یعنی بارش جب آنی ہوتی ہے تو اس سے آگے آگے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں یہ گویا کہ بشارت لے کے آ رہی ہے کہ بارش آنے والی ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں پہ آب و گیا زمین پڑی ہے اور لوگ منتظر ہیں آسمان کو دیکھ رہے ہیں اے اللہ ہماری تو ساری محنت جو ہے جا رہی ہے بیج ضائع ہو رہا ہے پروردگار اب اگر ذرا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے تو یہ ان کے لیے بشارت ہوتی ہے کہ اب اس ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے پیچھے باران رحمت بھی آیا چاہتا ہے ریاح مسلم بین رحمت ہی یو اقلت صحاب سے قالم یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بھاری بادل اب یہ بادلوں میں کتنے کتنے ٹن پانی ہوتا ہوگا جو آ رہا ہے زمین پر گرتا ہے کوئی حساب کتاب کیا جائے کتنے بھاری بادل ہے یہ لیکن یہ ہوائیں ان کو لیے پھر رہی ہیں روئی کے گالوں کی طرح ہوائیں پھر رہی ہیں سکلا ہو لبلد میتن تو ہم اس کو ہانک دیتے ہیں اس پانی کو ایک مردہ زمین کی طرف بے آب و گیا وادی کی طرف پن جلنا بھیل ماں ہم ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں وہ ہوائیں جو ہے ہانک کر لے جاتی ہیں ایک ایسی زمین کی طرف جو مردہ ہے بے آب و گیا ہے پن جلنا بھیل ماں پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں اخرجنا بھی بالکل مراپ اور پھر ہم اس سے زمین میں سے ہر طرح کے میوے نکال دیتے ہیں اور کچھ نہیں تو گھاس ہی ہو گئی ہی ہو گئی اور اگر آپ نے کچھ بیج ڈالے ہوئے تھے یا یہ کہ بیج پڑے ہوئے تھے کسی باغ کے اندر اوپر سے گر گر کے اس کے پھلوں میں سے وہ خود بخود پھوٹیں گے اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ زمین کے اپنے خزانے نکال دیں گی کزال کا لکھنے جو ہوتا یہ ہے اصل جو تشویر دی گئی اسی طرح ہم مردوں کو نکال لائیں گے زمین سے یعنی زمین مردہ ہوتی ہے کوئی اس کے اندر زندگی کے آسار نہیں ہوتے کہیں کوئی وہ جو ہے کوئی بھی آپ دیکھیں کوئی ہریاول نہیں کوئی بلکہ وہاں پہ بسا اوقات میں ایسی نگرانی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو چیوٹے بھی نظر نہیں آتے کوئی حضرات وز نظر نہیں آتے کوئی پرندے بھی آس پاس نظر نہیں آتے کچھ نہیں کوئی زندگی کیا کام نہیں بارش ہوتی ہے اس کے بعد یہ کہ ہم آپ کو دیکھتے چلت پھرت ہے ایک دم جو ہے زمین جو ہے اس نے بھی ہریاول ہرا جو ہے وہ گہنا پہن لیا ہے اس کے ہرے ہرے کپڑے سمجھیے کہ وہ دلہن جو ہے آراستہ ہو گئی ہے اور پھر اکثرین پرند بھی آ گئے ہیں زندگی مگر اب زندگی ہی زندگی ہے معجزن ساقی تو اسی طریقے سے یہ زمین کے اندر پڑے ہوئے مردے جو ہوں گے یہ بھی گویا کہ بیج کے مانندے جو زمین میں پڑے ہوئے ہیں ہمارا حکم آئے گا اور یہ پھوٹ کر نکل آئیں گے کزال کا کر نصر لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت اخذ کرو بل بلد و طیب ہو یا خروج ہو بے ربی اور جو اچھی زمین ہوتی ہے زرخیز وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا سبزہ نکالتی ہے اس میں سے نکلتی ہے پیداوار بلوی خاموشہ اور زمین ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس میں رویدگی ہے ہی نہیں زرخیزی ہے ہی نہیں جو خراب زمین ہے لا یخرج جو اللہ نقیدہ وہ کچھ نہیں نکالتی مگر کوئی ناقص سی چیز نکال دے گی جھاڑ جکاڑ کچھ ہو جائیں گے یہ نقید لفظ جو پنجابی میں سرائکی میں استعمال کرتے ہیں یہی اسی رس کی نقیدہ بڑی ردی شے بڑی گٹیا شے کزال کل اسرف الیات قومی یشکرون اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کی قدر کرنے والے ہوں بارک اللہ علی ونکم فی القرآن العظیم و نفانی ویاکم بالآیات وزدک الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری لی امری قولی میں آپ سے یہ عرض کر چکا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں اس کا جو اصل عمود ہے وہ ہے التذکیر اللہ اور اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ امباؤ رسل پر مشتمل ہے اس اصطلاح کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں قرآن حکیم میں نبیوں کا ذکر آتا ہے تو اس کا عام انداز کچھ اور ہوتا ہے ان کے ذاتی محاسن ان کی سیرت کے اچھے پہلو نمایاں کرنا ان کی شخصیتوں کی ان کا تقوا ان کا مقام ان کا استقامت اور جب رسولوں کا ذکر ہوتا ہے تو خاص طور پر اس میں ہوتا ہے کہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس نے پھر کیا رد عمل ظاہر کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا قوم ہلاک ہوئی تو پہلی قسم کے جو معاملہ ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں قصص النبیین نبیوں کے حالات اور قرآن حکیم کی ایک صورت جو ہے اس معاملے میں بہت ہی اہم ہے پوری کی پوری جو ہے ایک نبی کے حالات پر مشتمل سورہ یوسف علیہ السلاۃ وسلام اس میں ایسی کوئی بات نہیں آ رہی کہ حضرت یوسف نے کہا ہو کہ مجھے مانو نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا اور پھر عذاب آیا ہو اور قوم کو ہلاک کر دیا ہو کوئی ایسی بات نہیں لیکن ایک ہے امبا رسول رسولوں کے حالات جن کو بھیجا گیا قوموں کی طرف تعین کے ساتھ اور اب پھر وہ اللہ کی عدالت بن کر آئے کہ اگر مانو گے تو خیریت ہے نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے ان کو کہتے امبا رسول نبا کی جمع امبا عام طور پر چھ رسولوں کے حالات قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ آئے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ رسول صرف یہ چھ ہیں بلکہ یہ چھ رسول وہ ہیں کہ جن سے اہل عرب واقف تھے یہ تمام اسی جزیرہ نمایاں عرب کے اندر آئے ہیں جزیرہ نمایاں عرب کا نقشہ اپنے ذہن میں لے آئیے کہ جو پیننسولا ہے اریبین پیننسولا نیچے سے چوڑا ہے یمن سے لے کر حضر موت وغیرہ کی طرف بہت چوڑائی ہے لیکن پھر یہ شمال کی طرف دونوں طرف سے مشرق سے بھی شمال مغرب کی طرف جا رہی ہے یہ خلیج فارس یا خلیج عربی جو بھی آپ اسے کہیں پرشین گلف اور ادھر یہ جو جا رہا ہے ریڈ سی یہ ریڈ سی جو ہے اوپر جا کر پھر دو کھاڑیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ایک خلیج سویس ہے اور ایک خلیج اقبا ہے اگر آپ اس کو یہ جو جا رہی ہے پرشین گلف اور ادھر سے جو جو گلف آف اقبا ہے ان کو اگر سیدھی لائن کھینچ دیں تو یہ اوپر جا کر مل جاتی ہے ایک جگہ پر یہ کوہستانی علاقہ ہے کردستان آج اسے ہم کردستان کے نام سے جانتے ہیں یہ جو ٹرائنگل بن گئی بیس پورا جزیرہ نمایاں عرب کا اور ادھر سے مشرقی ساحل اس کا گلف کے ساتھ ہوتے ہوئے اور پھر وہ لائن جو آپ نے کھینچی ہے جو جا کر اوپر مل گئی کردستان میں ادھر سے وہ ریڈ سی چلا آ رہا ہے بہرا کلزم اور اس میں سے دو کھاڑیوں میں سے جو مشرقی کھاڑی ہے خلیج اقوا اس کو لے کر سیدھا اگر آپ نے جوڑ دیا تو ٹرائنگل جو بنی ہے اس ٹرائنگل پر وہ تمام اقوام تھیں کہ جن کی طرف اللہ تعالی نے ان چھ رسولوں کو بھیجا ہے کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جزیرہ نما عرب تو جزیرہ نما کہلاتا ہی ہے لیکن اس کے اوپر بھی اس ٹرائنگل کے اندر جو دو ملک آتے ہیں ان میں سے ایک کا نام عراق ہے ایک کا شام ہے لیکن اصل میں یہ بھی ملک عرب ہی کے حصے ہیں عراق عرب شام عرب اور الجزیرہ یہ جزیرہ کہلاتا ہے جزیرہ نما جو نیچے ہے اور پھر عراق عرب مشرق میں شام عرب اب اس میں نوٹ کیجئے کہ سب سے پہلے رسول جن کا قرآن ذکر کرتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے اندازہ یہ ہے واللہ عالم ان چیزوں کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حضرت آدم کے تقریباً دو ہزار سال بعد ہیں اور یہ جو ٹرائنگل کا ایپیکس ہے اوپر کا قلعہ یہاں یہ قوم آباد تھی جہاں حضرت نو علیہ السلام بھیجے گئے اس وقت نسل انسانی صرف یہی تھی اور پوری دنیا میں کبھی نسل انسانی پھیلی نہیں تھی اس علاقے میں حضرت نو علیہ السلام کی قوم تھی یا پوری نسل انسانی تھی وہاں حضرت نو علیہ السلام بھیجے گئے وہی وہ عذاب آیا اسی پر اوپر چل کر جو ہے وہ وہ پہاڑی بھی ہے ارارات کی پہاڑی جو ہے جو کوہ جودی جس پر کے جا کر ان کی کشتی ٹکی ہے جب پوری قوم ان کی ختم کر دی گئی حضرت نو علیہ السلام کی دعوت پر وہ ایمان نہیں لائے اور پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا صرف چند لوگ بچے تو اب ان کے تین بیٹوں سے نسل انسانی چلی ایک بیٹا جو سام ہے وہ جنوب کی طرف اتر گیا عراق اور عراق کی طرف یہ حضرت سام کی نسل کی اب یہ گویا کہ یہ برکس بن گیا اور اسی سے سامی قومیں وجود میں آئی ان سامی قوموں ہی میں سے ایک قوم عاد ہے کہ جو جزیرہ نما عرب کے بالکل جنوب میں چلا گیا جو اس وقت بڑا سخت ریگستان ہے بہت ہی یعنی انتہائی خوفناک قسم کا ریگستان لیکن اس زمانے میں یہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا یہاں قوم عاد آد آباد تھی ان کی طرف حضرت بھیجے گئے حضرت ہود کی دعوت کو اس قوم نے رد کیا تو یہ بھی ہلاک کر دی گئی ان کے بچے کچے لوگ اور حضرت ہود جو ہے پھر وہاں سے نقل مکانی کر کے اس ٹرائنگل کا جو مغربی جو سائڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہو کر سمود کا علاقہ جو ہے وہ جزیرہ نمای عرب کا شمال مغربی گوشہ ہے خلیج اقبا سے نیچے اور مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ یہ سمود کا علاقہ ہے یہاں حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے اور ان کی قوم بھی پھر ہلاک ہوئی ان کے مسکن اب بھی موجود ہیں پہاڑوں کے اندر کھدے ہوئے ان کے جو محل تھے بڑے بڑے ہال وہ آج بھی موجود ہیں میں خود بھی ان کو دیکھ کر آیا ہوں ان سے پھر اوپر ذرا چلے تو خلیج اقبا کے داہنی طرف وہ قوم آباد تھی کہ جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے یہ ہے وہ علاقہ ان کا کہ جن کو الا مدینہ اخاہ شعیب مدین کا علاقہ ہے اس سے ذرا آگے چلتے ہیں تو ڈیڈ سی آ جاتا ہے اور یہ ڈیڈ سی کے ساتھ وہ اس کے ساحل پر وہ شہر آباد تھے صدوم اور آمورا کہ جہاں حضرت لوت علیہ السلام بھیجے گئے تو گویا کہ یہ ساری اقوام جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اسی ٹرائنگل پر ہیں سوائے ایک جو قوم فرعون ہے وہ ذرا اس ٹرائنگل سے ہٹ کر سرائی پینسلا سے باہر نکل کر مغرب کی طرف وہ مصر میں بھیجے گئے ہیں حضرت موسا علیہ السلام فرعون کے پاس یہ نقشہ ذہن میں رکھ لیجئے زمانی اعتبار سے یہ کہ حضرت نو علیہ السلام پہلے رسول ہیں پھر حضرت حود پھر حضرت صالح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بےست ہوئی ہے لیکن ان کا معاملہ امباء الرسول کا نہیں ہے بلکہ قصص النبیین کے انداز میں قرآن میں بیان ہوا ہے ان کے بتیجے ہیں جو حضرت لوت علیہ السلام ان کو بھیجا گیا ہے یہ جو عبورہ اور صدوم کی بستیاں تھیں انہی کے ایک بیٹے تھے مدیم جن کی اولاد میں حضرت شعیب کی بے ہوئی ہے انہی کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے جن کو آباد کیا حجاز میں اور حجاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط ہوئی ہے انہی کے بیٹے حضرت اسحاق تھے جن کو آباد کیا فلسطین میں ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے جن سے بنی اسرائیل کی چلی چلیے یہ سارا اپنا ذہن میں رکھیے اب چلیے لقد ارسلنا اللہ روحا نے قوم ہی ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف فقال تو اس نے کہا یا قوم عبد اللہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی اور بندگی کرو مالک من اللہ غیر تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے انی اقاف علیکم عذاب یوم عظیم مجھے اندیشہ ہے تم پر کسی بڑے دن کے عذاب کا یعنی اگر باز نہ آئے اپنے شرک سے اور مشرکانہ افعال سے تو با عذاب آئے گا قال البلاء من قومی ہی تو اس کی قوم کے سرداروں نے کہا انا دلال مبین ہمارا تو خیال ہے کہ تم کہیں بھٹک گئے ہو گمراہ ہو گئے ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کالا یا قومی لئے سبھی ضلالت انہوں نے پھر کہا کہ نرمی کے ساتھ ہے میری قوم کے لوگوں مجھے میں بہکا نہیں ہوں میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں میرا میرا جو ہے دماغ چل نہیں گیا ہے بلا کنی رسول ہوں رب العالمین بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پرور دگار کی طرف سے اس نے مجھے اس خدمت پر معمور کیا ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں ابل حکم رسالات ربی میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات وانسا ہو میں تمہارا خیر خواہ ہوں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں آنے والے عذاب سے تمہیں بچانے کی فکر کر رہا ہوں وہ عالم من اللہ مالا تعلمون اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ چیزیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہے جو دن آنے والے ہیں وہ اس اس کو کا مجھے تو اندازہ ہے کتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اب عجیب تم کیا تمہیں بہت تعجب ہو گیا انجا تم فکر رب کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دہانی آ گئی ہے اللہ رجول منکم کم تم ہی میں سے ایک فرد کے اوپر اللہ نے وہی بھیج دی میں تم ہی میں سے ہوں تمہاری قوم کا فرد ہوں رقم تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے بولے تک اور تاکہ تم بچ سکو بلال رقم ترحمون اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے فقط زبو ہو تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا فن جینا ہو اللہ دینا فلک تو بچا لیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے اور یہ بعد میں معلوم ہوگا بہت ہی کم لوگ تھے مان لائے ساڑھے نو سو برس کی دعوت کے باوجود ہم نے ان کو بچا لیا کشتی میں وغرت میں لذیذ کز زبوں میں آیات تلاغ غر کر دیا ان کو جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا جھٹلایا تھا ان نہ کارو قومن امین یقیناً وہ اندھی لوگ تھے ایسی قوم تھی کہ جن کی آنکھیں جو ہے وہ اندھی ہو گئی تھیں اب یہ دوسری قوم ہے قوم ہی میں سے بچے ہوئے ان کے تین بیٹوں میں سے حضرت سام کی اولاد میں آد ایک بڑی شخصیت ابری اس سے پھر ایک پوری قوم وجود میں آئی واد انخواہ اور قوم آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا کالا یا قوم مد اللہ مالکم اللہ غیر وہی بات انہوں نے کہی ہے میری قوم کے لوگ اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی اولاد کے سوا نہیں ہے افلا تتقون تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو باز نہیں آتے ہو قال الملا کفر من قوم ہی کہا اس کے قوم میں سے جن سرداروں نے انکار کیا تھا کفر کیا تھا انا لدرا کفی صفاحت ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کسی بے عقلی میں حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو وزن کا بین القاضی اور ہمارا گمان یہ ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے جھوٹ کہہ رہے ہو کوئی بڑی وغیرہ تم پر نہیں آئی ہے کالا یا قوم لے سبھی صفات انہوں نے پھر اسی انداز میں میری قوم کے لوگوں سنو سمجھو مجھ پر کوئی حماقت جو ہے وہ مسلط نہیں ہوئی ہے ولا کنی کن رسول رب العالمی میں رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے ابل حکم رسالات ربی میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں وانا رقم ناطین میں تمہارا خیر خواہ ہوں امانت دار ہوں وہی بات جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو میں پہنچا رہا ہوں اب آج تم جا کم ذکر رب اللہ من کو کیا تمہیں بہت تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر اور یاد دہانی اور نصیحت آ گئی ہے تم ہی میں سے ایک شخص کے اوپر لیکن ذرا کم تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے بس کرو اور ذرا یاد کرو اس خلفا من بعد قوم نو جبکہ اللہ نے تمہیں قوم نو کی بربادی کے بعد ان کے نائب بنا دیا ان کے جانشین بنا دیا قوم نوح کی سطوت ختم ہوئی اس کے بعد تمہیں اللہ نے عبوز عطا فرمایا وزاد کو کے مست اور تمہیں تخلیق میں خلق میں تمہیں بڑی کشادگی دی یہ بڑے قداور لوگ تھے بہت جسیم لوگ اس شداد جس کی جنت مشہور چلی آتی تھی اب اس کے بھی سراغ نکل آیا ہے اسی جو ساؤدرن صحرا ہے اس عربین پینسولا کا اس میں اس بڑی باریک ریت ہے وہاں پر جس میں کوئی چیز ٹک نہیں سکتی جو چیز بھی اوپر جائے گی وہ دھس جائے گی اندر موٹی موٹی ریت ہوتی ہے تو وہ اوپر کسی چیز کو سنبھال لیتی ہے اور اس کی تہ میں اب جو ہے سیٹلائٹ وغیرہ کے ذریعے سے جو دیکھا جا رہا ہے تو وہ شہر جس میں تیس اس کے برج تھے اس کی فصیل کے تو جنت شداد جو مشہور ہے اب وہ اس کا سراغ لگایا جا چکا ہے وہ دفن ہے اسی صحرا میں اور بہت نیچے ہے زمین کے شداد تو آج ہی کے قوم کا ایک بادشاہ تھا تمہیں تمہارے جسم کے اندر تمہیں وسعت دی ہے پھیلاؤ دیا ہے کرو آلہ اللہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ کالو اجے تنا لام اللہ واہ ہوتا کیا تھا کہ جب ان میں زوال آتا تھا خرابی آتی تھی گمراہی آتی تھی تو اللہ واحد کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے معبود کوئی اپنے اولیاء اللہ ہیں کوئی اور ہیں ان کے ان کے نام پر بت بنا لیے ہیں ان کی تصویریں بنا دی ہیں ان کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا ہے کوئی اور من گھڑت دیوی دیوتا گڑھ لیے ہیں تو اب اس کے بعد آ کے جب رسول آتا تھا پھر کہتا تھا کہ تم کس حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو یہ خدا واحد کی بندگی کرو تو وہ کہتے تھے کالو اللہ واحد اے حوت کیا تم آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے وہ نظر ماکانہ یابود و آباؤ نہ اور چھوڑ دیں ہم ان کو جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباؤ فاتنا بے ماتا ہے جو تو لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو اگر آپ سے ہو لے آؤ عذاب ان نے سوال یقین اگر تم سچے ہو قال قد علیکم من ربکم رجسن انہوں نے فرمایا کہ تم پر تم تمہارے رب کی طرف سے گویا کہ عذاب واقع ہو ہی چکا ہے اتنا یقینی ہو چکا ہے تمہاری اس ہردرمی کی وجہ سے وہ غضب اور اللہ کا غضب جو ہے تم پر مسلط ہو چکا ہے اتجاد تو فی اسمائن سب میں تو وہ تو وہ آباؤ کو کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے آباؤ نے رکھ لیے یہ کس بلا کا نام ہے لات اور منات اور غزہ اور کون ہے یہ کیا ان کی حقیقت ہے کیا سرد ہے یہ نام ہے یہ تو گویا کہ اس وقت کے معبودوں کے نام کچھ اور ہوں گے آج تو جواب دلونا نہیں کیا تم جگڑ رہے ہو مجھ سے فی اسمائن کچھ کچھ ناموں کے بارے میں سب میں تو منہا جو رکھ لیے ہیں تم نے انتم تم نے بھی وہ آباؤ کو اور تمہارے باپ دادوں نے ماں نزل اللہ بحاب ان سلطان اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں اتاری فنتظر انی محکم من المنتظرین تو ٹھیک ہے کرو انتظار میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں یعنی کب کب تک اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے اور کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استحصال آ جاتا ہے فن جینا ہو ماہ ہو تو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے اہل ایمان برحمت مننا اپنی رحمت سے وہ قطع نہ دا بر النوین کر بے آیات نا اور ہم نے جڑ کاٹ دی اس قوم کی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا سات دن اور آٹھ راتوں تک یہ ایک مسلسل ایسی تیز آندھی چلی ہے جس نے اٹھا اٹھا کر پڑھ کر مارا ہے ان کو اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے حضرت ہود اور ان کے ساتھی جو وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے جب یہ عذاب الہی آنا ہوتا تھا پھر ہجرت کا حکم آ جاتا تھا وقتانہ دابر الدین قزب اب آیات نام ماما قانون اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے میلہ سمود صالحہ اب یہی سے جنوبی علاقے سے یہ حضرت حود اور ان کے ساتھی یہاں سے نکلے ہیں اہل ایمان اور یہ جزیرہ نمایاں عرب کے جو ہے شمال مغربی کونے میں جا کے آباد ہو گئے ہیں یہ ہجر کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہ علاقہ سمود کا ہے وہاں جا کر پھر ان میں ایک اور شخصیت زبردست سمود کوئی بڑے سردار ابھرے جن کے نام سے یہ قوم سمود مشہور ہو گئی ویلا سمود آخاہ صالحہ قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو کالا یا قوم عبد اللہ مالک میں روح وہی بات انہوں نے کہی اب میرا خیال ہے کہ ہر دفعہ ترجمہ نہ کروں کم رب کن تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص نشانی آ گئی ہے یعنی وہ جو اونٹنی کا معاوضہ تھا حضرت ہود کے بارے میں اور حضرت نوح کے بارے میں کسی معجزے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے معجزے کا ذکر سب سے پہلے حضرت صالح کے بارے میں آتا ہے قبضات کمبیہ نہ تم رب کو تمہارے پاس تو ایک کھلی نشانی آ گئی تمہارے رب کی طرف سے ہی ناقت اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے چٹان سے برامد ہوئی ہے لکم آیتن یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے پر تو دیکھو اسے چھوڑے رکھو تاکل فل اب اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے جہاں سے چاہے ولا تمسوہا بسوئن اور اسے کوئی مس نہ کرنا کسی برے ارادے سے یعنی نزند پہنچانا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا فیا خدا کم عذاب العلیم تو اگر تم اسے ہلاک کر دو گے تو ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا جالکم خلفا ممباد اور یاد کرو جب کہ تمہیں جانشین بنایا قوم آج کی تباہی کے بعد وہ بوا کم فل اور تمہیں جگہ دی زمین میں تب تخدون قصور تم اس کے زمین نرم میدانوں میں تو اپنے لیے محل بناتے ہو وہ ترف ٹول جیتا اور چٹانوں کو تراش کر بھی اپنے لیے گھر بناتے ہو میدانوں میں تعمیر کرتے تھے وہ قصور قصر جو وہ محل بناتے تھے غائب بات ہے ان کا تو اب کوئی نام و نشان نہیں ہے وہ تو محل جو ہے کبھی کے کئی ہزار سال پرانی باتیں حضرت ابراہیم سے پہلے کی ہیں لگ بھگ یوں سمجھیے کہ چھ ہزار سال قبل کی بات ہے آج سے اور سات ہزار سال قبل کی بات ہوگی قوم آج کی تقریباً کس لیے زمانہ بنتا ہے ان کا تو اس میں فرمایا کہ وہ تو محل کے ختم ہو گئے تن سے نے جبالا بھی تھا پہاڑوں کو جو تلاش کے انہوں نے گھر بنائے تھے وہ آج بھی موجود ہیں فضرو اعلیٰ اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو اللہ تاس اور لفظ مفتین اور زمین میں فساد بچاتے مت پھرو کال ملا الدین سکبر قومی کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے استقبال کیا متکبر تھے تکبر کیا للذین سوچ ان لوگوں سے جو دبا لیے گئے تھے غریب لوگ تھے دبے ہوئے تھے پسے ہوئے تھے لمن آمن منہم ان میں سے جو بھی ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان غربا میں سے اطالمون انا صالحن مرسلوم ربی وہ کہتے تھے بڑے ہی غرور اور تمکنت کے ساتھ اور بڑے استحکار کے ساتھ کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح اللہ کا رسول ہے اطالمون انا صالحن مرسلوم ربی کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح جو ہے یہ واقع تو اللہ کا بھیجا ہوا کالو انا بیما اسلا بھی اوزلہ بھی ان کا ہاں ہم تو جو کچھ وہ دے کر بھیجے گئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ غربا فقرا جو ہے انہیں جواب دیتے تھے تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا اب ان سرداروں کا کال اللزی نستقبل انا بل آمن تم بھی کافرون تو جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں اکر ان تھا تو انہوں نے کاٹ ڈالا ہلاک کر دیا کوچے کاٹ دی اس اس ناکا کی وہ ناکا جو ہے اس کی خوراک بھی بہت تھی اللہ کی ناکا تھی وہ پانی پیتی تھی تو ایک دن کا پورا چشمہ جو ہے وہ پی جاتی تھی سارا طے کر دیا گیا تھا کہ ایک دن تمہارے جو ہیں باقی ڈھوڑ ڈنگر جانور بھیڑے بکریاں پانی پیئیں گے اور ایک دن یہ پوری ایک جو ہے ناقت اللہ یہ پانی پیے گی تو یہ آزمائش ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی چنانچہ انہوں نے پھر سازش کی اور ان میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے ایکا کیا یہ تفصیل بعد میں آئے گی اور اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو ناقت و آتا امر رب اور اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی وہ کالو یا سالے ہوتے نا بھی تمل اکبر سلیم اور اس کو مارنے کے بعد اونٹنی کو اب انہوں نے چیلنج کے انداز میں کہا اچھا ایسا لے اب لے آؤ جس کا تم نے وعدہ کیا تھا اگر تم واقعی رسول ہو تو لاؤ کہاں عذاب ہم نے تو وہ تمہاری اونٹنی جو ہے وہ ہلاک کر دی حمر رج فتو تو انہیں آپ پکڑا ایک زلزلے نے فاس باہو فی دار ہند تو وہ پڑے رہ گئے اپنے ان گھروں میں اپنی بستیوں میں اوندھے اوندھے پڑے رہ گئے سب کے سب ہلاک ہو گئے فتح اللہ عنہم تو حضرت صالح نے ان سے پیٹ موڑی ان سے رخ موڑا چلے وہاں سے فتح اللہ عنہم وقال یا قوم نقط ابلقت قمر صادت ربی اور انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا میں نسخ کو رکھوں اور میں نے امکان بھر تمہاری خیر خواہی کی کسی طرح تمہاری آنکھیں کھل جائیں کسی طرح تم ہوش میں آ جاؤ ولا تو الناسین لیکن کیا کروں کہ تم تو اپنے جو مخلص ہیں اور نصیحت کرنے والے ان سے ان کو پسند نہیں کرتے تمہیں تو پسند آتے ہیں وہ لوگ جو تمہیں خوب سخت باغ دکھائیں بھروں پر چڑھائیں تمہیں جوش میں تمہارے خون کو لے آئیں نہ باد مرد آباد کے نعرے لگوائیں تمہیں تو پسند وہ لوگ ہیں وہ بات کہ کوئی شخص تم سے کوئی عقل کی بات کرے سمجھ کی بات کرے تمہاری خیر خائی کی بات کرے تو پسند ہی نہیں وہ لوتن اب یہاں نوٹ کیجئے یہ تین رسول ہیں پری ابراہمک حضرت نوح حضرت حوت حضرت صالح پری ابراہمک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے اور حضرت لوت جو ہے حضرت ابراہیم کے کنٹمپرری ہیں کیونکہ یہ ان کے بھتیجے ہیں اور یہ بھی عراق ہی کے رہنے والے تھے یہ بھی سامی النسل ہیں یہ بھی سیمیٹک ریس میں سے ہیں اور ان کے ایک بھتیجے نے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی اور وہ ان کے ساتھ رہے ہیں اللہ نے ان کو بھی رسالت سے سرفراز فرمایا اور خاص طور پر جو ڈیڈ سی ہے اس کے کنارے پر دو بڑے عظیم شہر اس وقت آباد تھے سدوم اور آمورا اور یہ بڑے تجارتی مرکز تھے اس لیے کہ مشرق سے مغرب کی طرف جو تجارتی قافلے آتے تھے ایران سے عراق ہو کر وہ پھر فلسطین اور مصر کی طرف جاتے تھے تو ادھر سے ہو کر گزرتے تھے تو گویا کہ ایک طرح کا جو ہے یہ کراس روڈز تھا یہ علاقہ جو ہے جو یہ کیریوان روٹس کا اس حوالے سے ان کے لیے بڑی وہ خوشحالی تھی لیکن یہ کہ اس قوم کے اندر یہاں جو قوم آباد تھی حضرت لوت ان میں سے نہیں تھے اس قوم میں سے نہیں تھے وہ تو آئے تھے حضرت ابراہیم کے بتیجے عراق کے رہنے والے لیکن جو لوگ یہاں آباد تھے ان میں یہ خباست پیدا ہو گئی تھی جسے سوڈبی کہا جاتا ہے یعنی یہ کہ مردوں کا آپس میں جنسی اختلاط جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے تو یہ ان کی طرف بھیجے گئے ہیں حضرت لوت علیہ السلام نوٹ یہ کرانا ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں بیچ میں سے نہیں کر کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھیے وہ نکال کر اور وہ سورہ انعام میں رکھ دیا گیا ہے جوڑ دیا گیا ان دونوں صورتوں کو کہ امبا الرسل رسول سب کے سب اس میں جمع ہو گئے اور چونکہ حضرت ابراہیم کی قوم کے ضمن میں اس طرح کا واقعہ مذکور نہیں ہے اللہ عالم لیکن قرآن میں سراہتن مذکور نہیں ہے لہذا وہ ایک علیحدہ نوعیت کی شے ہے وہ قصص النبیین کے ٹائپ کی چیز تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں یہ اب باؤ رسل چلے آ رہے ہیں لہذا یہاں حضرت لوت کا ذکر براہ راست شروع ہو گیا ہے حضرت ابراہیم کا سرے سے ہے ہی نہیں ان چیزوں کے اندر ایک ربط ہے منطقی وہ لوت الطال قوم ہی اور ہم نے بھیجا لوت کو جب کہ کہا اس نے اپنی قوم سے جا کے جہاں آباد ہو گئے تو وہ قوم ہو گئی لیکن یہ اس قوم سے نہیں تھے خود اطاطن الفاظ تھا کیا تم ایک ایسی بے حیائی کا ارتقاب کر رہے ہو ماں سبا کا احد من العالمین کہ جو تمام جہانوں میں یعنی جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی سے ملکی نہیں کی یعنی یہ کہ انفرادی کوئی فیل کہیں کو ہوتا ہو اور بات ہے لیکن اس کو ایک اجتماعی پورا قوم کا شعار بنا لینا کھلم کھلا کرنا اس پہ کچھ شرمانے کی بجائے اور اکڑنا وہ یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو تو یہ تو وہ چیز ہے کہ دنیا کی تاریخ انسانی کے اندر شاید اس کی کوئی اور مثال نہیں اتاتون ما تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ من دون نسا عورتوں کو چھوڑ کر بل تم قوم و تم تو حد سے تجاوز کرنے والے قوم ہو قانون طبیعت قانون فطری کے خلاف جا رہے ہو وما کانا جواب قوم ہی تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب اللہ القالو سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم نکالو ان کو اپنی بستی سے یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں یعنی جواب تو کوئی نہیں تھا کوئی دلیل نہیں تھی کوئی کوئی عذر نہیں تھا یا یہ کہ کوئی معذرت کرتے کوئی شرماتے انہوں نے الٹا کہا کہ یہ چونکہ لوٹ جو ہے یہ وہاں پر آباد تھے ان کی بیٹیاں بھی تھیں ان کی بیوی بھی تھی لیکن بیوی جو ہے وہ اسی قوم میں سے تھی وہیں جا کر کہیں شادی کی ہے اور وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی ملی رہی ہے اسی لیے وہ جو عذاب جب آیا ہے ہلاکت کا تو وہ بھی ہلاک ہوئی ہے یہ صرف اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں وہاں سے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو گھرانہ ہے یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت برا کام کر رہے ہیں گویا کہ یہ بہت بڑے پاک ہے تو انہیں نکالو ہم گندوں میں ان پاک صاف لوگوں کا کیا کام آپ قید ہوں کو نکالو انہیں اپنی بستی سے ان لہو یا تو ہرون یہ تو بڑے نیک اور پاک باز لوگ بنے پھرتے ہیں جینا ہوا لہو تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو علم رات اور سوائے اس کے بیوی کے کانت من الغابرین وہ ہو گئی رہنے والوں ہی میں پیچھے رہنے والوں ہی میں وہ امتر نہ آ مت اور ہم نے ان پر ایک بارش بھیجی پتھرا ہوا ہے بہت سخت اور پھر زلزلہ بھی آیا ہے شہر الٹ گیا ہے اور یہ شہر تقریباً معدوم ہو گئے پھر اور یہ ڈیڈ سی کے اندر ان کے دفن ہیں سارے کے سارے آثار وغیرہ جو ہیں اس کے اس کے ساحل پر یہ تھے فنزل کیف فقان آ کے تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا ولا علا مدین شعیبہ اور قوم مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو یہ ان کے بھائی اسی قوم میں سے یہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی ہے قطورہ ان سے کئی بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے ان میں سے ایک مدین بھی تھے یہ جا کر آباد ہو گئے خلیج اقبا کے ساحل کے ساتھ ساتھ تو گویا کہ مشرقی جو ساحل ہے خلیج اقبا کا وہاں یہ قوم آباد تھی اور ان میں بھی چونکہ وہی کراس روڈ جو ہے وہ جو ٹریڈ روٹس تھے کیروان روٹس جو اوپر سے آتا تھا راستہ فلسطین سے ہو کر اور یمن کو جاتا تھا شمالن جنوبن راستہ وہ بھی ان کے پاس سے گزرتا تھا چار آ رہے ہیں جا رہے ہیں شمال سے جنوب جنوب سے شمال جو مشرق سے عراق سے ایران سے قافلے آتے تھے اور مصر جاتے تھے یا مصر سے آتے تھے لہٰذا یہ جو تھے اس وقت کی انٹرنیشنل ٹریڈ کے جو کہ کراس روڈ کے اوپر واقع تھے لہذا بہت خوشحال ہو گئے بہت ان کے ہاں بہت مسبت ہوئی مال اور دولت کے اندر لیکن پھر وہی گندگیاں ان کے ہاں شروع ہو گئیں تو وہاں حضرت شعیب کو مبوس کیا گیا وہ علا مدین آخا شعیب آ اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو کالا قوم عبد اللہ مالک من انہوں نے بھی فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اور پرستش کرو تمہارا کوئی الہ نہیں اس کے سوا اب جات تم بین تم رب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے تو اوفل قید تو ماپ پورا کیا کرو اب یہ چونکہ کاروباری یہ لوگ تھے اب ان کے ہاں جو خرابی آئی تھی اس میں یہ ہے کہ پیمانہ کم کم ناپ رہے ہیں کم تول رہے ہیں بلکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے پری ابراہمی جو تینوں قوموں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے جو قوم نوح قوم حوت قوم سالے ان میں سوائے شرک کے اور کسی خرابی کا تذکرہ نہیں ہے یعنی ابھی انسانی تمدن اتنا سادہ تھا کہ اور گندگیاں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھیں انسان فطرت کے قریب تھا ابھی وہ پیچیدگیاں جو تمدن کے ساتھ بڑھتی ہیں اور گندگیاں جو اس کی وجہ سے پھیلتی ہیں وہ نہیں آئی تھیں لیکن یہ کہ قوم لوت یعنی جس کی طرف حضرت لوت کو بھیجا گیا ان میں یہ سیکسل پرورشن جو سب سے بڑی یہ بنیادی جو خرابی آئی ہے پہلی وہ اس قوم میں آئی اور نمبر دو جو خرابی آئی ہے وہ مالی معاملات میں دھوکہ اور فریب اور کم تولنا اور کم ماپنا اور لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا یہ ساری چیزیں ہیں جو قوم شعیب کے اندر یعنی قوم مدین کے اندر آئی ہیں فافل کہنا پیمانہ پورا بھرا کرو ورانا تول پورا کیا کرو ولا تم خس الناسا ہوں اور لوگوں سے ان کے لیے ان کی چیزیں کم نہ کیا کرو غلط اس سے بعد اصلاح رہا اور زمین کے اس کی اصلاح کے بعد اس کے اندر فساد مت بچاؤ ذالکم خیر ان تم مومنین یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو تقعدوا تک اردو توعدون اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ڈاکے مارتے تھے رہزنی کرتے تھے لوگوں سے ڈرا دھمکا کر قافلوں سے جگہ ٹیکس جیسے پنجاب میں ہوتا ہے اور بھی جگہوں پر ہوتا ہے وہ وصول کرتے تھے تو ان کو ڈرایا مت کرو وہ تصدور ان عمیر اللہ من آ منا اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ ان سب کے اوپر اب جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے تم چاہتے ہو کہ انہیں اللہ کے راستے سے روک دو تبغون آ ایوجا اور اس کے لیے تم چاہتے ہو کہ کڑی تلاش کرو بس کرو دن تم کلیلن فکشا تم یاد کرو جبکہ تم کم تعداد میں تھے اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی فنسرو کا فقان عاقبت المفسدین اور یہ بھی دیکھو مفسدوں کا کیسا کچھ انجام ہوتا رہا ہے اس لیے کہ قوم لوت جو ہے وہ بہت زیادہ دور تو نہیں تھی اس کے جو انجام تھے وہ ان کے تاریخی روایات کے اندر موجود تھے وہ امکان طائف تم ان آمن پھر اب اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا ہے بل لگی ارسل تو بھی اس چیز پر کہ جو مجھے دے کر بھیجا گیا وہ طائفت الم کیوں اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لایا ہے قوم تقسیم ہو گئی ہے رو اب یہاں خطاب ہے ایمان لانے والوں سے تو اے ایمان والوں اب صبر کرو حتہ یا اللہ اللہ بیننا یہاں تک کہ ماں مابین فیصلہ کر دے وہ ہوا خیر الحاکمین اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے الدین استقبر من قوم ہی کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کی روش اختیار کی لخر جن کا یا شعیب من قریتنا اے شعیب ہم تمہیں اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے اور لتا النفی ملت نا یا تم لوگوں کو واپس آنا ہوگا ہمارے ملت میں جو ہمارا طریقہ تھا جو ہمارا دین تھا جو ہماری رسمیں ہیں ریتیں ہیں رواج ہیں انہیں اختیار کرنا پڑے گا کالا ولا کنہ کارہین حضرت شعیب نے فرمایا تو کیا تم ہم پر جبر کرو گے ہمیں تو پسند نہیں ہے ہم تو تمہارے دین میں تمہارے طور طریقے میں نہیں جانا چاہتے ہمیں ناپسند ہو تب بھی تم ہمیں مجبور کرو گے قد اللہ ان عدنا فی ملتکم اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئے تو گویا کہ ہم نے جھوٹ چڑھا اللہ پر میں نے گویا کہ نبوت کا دعویٰ جو کیا تھا وہ جھوٹا تھا پھر تو میں اپنے دعوے کو خود باطل قرار دے دوں گا میں نے جو دعویٰ کیا وہ صحیح کیا ہے میں تمہارے دین میں اور تمہاری ملت میں واپس نہیں آ سکتا بعد از نجان اللہ منہا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے نجات دے دی ہے وہ لنا نعود نفیہ اور ہمارے لیے قتل ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر اعادہ کریں لوٹ آئیں اللہ شاء اللہ ربنا اب یہ ہے کہ جو ہر بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے کہ خیر پر استقامت کے لیے بھی کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے ہر چیز میں یہ نہیں کروں گا اللہ کو اگر کوئی اور ہے میرے لیے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ برا ہے میرے لیے تو ظاہر بات ہے کہ بات اور ہے ورنہ یہ کہ میں اپنے بچپن سے اپنے ارادے سے اپنے آزادی کے ساتھ میں یہ کام نہیں کروں گا لہٰذا اس امکان کو ضرور کیا پتا کل میرا دماغ خراب ہو جائے بڑے سے بڑے لوگوں کے دماغ خراب ہوئے اور ہو سکتے ہیں لہذا اس میں بھی کوئی بہت ہی عزم بالجزم والی بات نہیں بلکہ اللہ کے اوپر ظاہر ہو کہ توکل جو ہے وہ اپنی سمجھ پر اپنی استقامت پر اپنے فکر پر اپنے فلسفے پر نہیں ہے بلکہ توکل اگر ہے بھروسہ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق و تحصیر پر ظاہر بات ہے یہاں کوئی امکان نہیں تھا لیکن انہوں نے پھر بھی ذکر کیا وبا یقون لنا نعودہ کیا ہمارے لیے بالکل ممکن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اس میں لوٹ آئیں اللہ یشاء اللہ ربنا ہاں اگر ہمارا رب چاہے وسیع ربنا اللہ شہین علما اور ہمارے رب نے تو ہر شے کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے اللہ توکلنا ہم نے اپنے رب پر اللہ ہی پر توکل کیا ہے رب رفتہ بیننا و بینا قوم نا اے رب ہمارے فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ خیر الفاتحین اور یقیناً تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے وہ کارن بنا الجین قبر قوم ہی نہ شعیب ان لکم اللہ خاصر اور کہا ان لوگوں نے جو وہ سردار تھے ان کی قوم کے نے کفر کیا تھا اس کی قوم سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے اور ان لوگوں سے کہ جو جن کو حضرت شعیب دعوت دے رہے تھے نئی تباہ تم شعیب اگر تم نے شعیب کی پیروی کی ان نقم زندر تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے فاقدت ہم الرج پتوں انہیں بھی آپ پکڑا ایک دلدلے نے فاسبہ کی جا رہی جاسمین تو وہ بھی ہو کر رہ گئے صبح کے وقت اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے الزین کزب و شعیب کالم فیحا وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا تکزیب کی تھی ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں جس کو ہم کہتے ہیں نسیم منسی کالم یونا فیحا ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں کوئی آباد تھا ہی نہیں الزین کرزبو شعیب قانون الخاصرین جن لوگوں نے کہ شعیب کی تقریب کی وہی ہوئے خسارے والے تباہی والے اور بربادی والے فتح اللہ عنہم تو انہوں نے رخ پھیرا ان کی طرف سے یعنی اس بستی کو اب چھوڑ کر وہ چلے وہ کالا اور کہا یا قوم اب لگ تو کم رسال ربی اے میری قوم کے لوگوں میں نے تو تمہیں پہنچا دیا تھا اپنے رب کا پیغام اپنے رب کے پیغامات میں نسخ تو لکم اور میں نے بس پڑھتے تک جتنی میرے اندر ممکن تھا میری ہمت تھی میں نے تمہاری خیر خائی کا حق ادا کیا آسا اعلیٰ قوم کافرین کا تو اب کیسے افسوس کروں میں اس قوم پر کہ جو نے کفر کیا ہے یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ شدید افسوس ہے رنج ہے غم ہے اپنے دل کو ڈھارس دے رہے ہیں کیفا آسا غم تو ہے اس لیے کہ نبی بہت شفیق ہوتے ہیں رحیم ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر ابنائے نو کے لیے ہمدردی ہوتی ہے لہذا وہ اپنی قوم کو جب دیکھتے ہلاک ہو گئی ہے تو اس کے صدمہ تو ہوتا ہے لیکن یہ کیفا آسا جب میں نے تو جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا تھا تمہیں خبردار کر دیا تم نے ہر طریقے سے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اب میں کروں تم پر کوئی غم کروں تو کیسے کروں جبکہ فی الواقع وہ غم ہے اب یہاں وہ قانون پھر آ رہا ہے جو اس سے پہلے سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں امبا رسول کے ضمن میں یہ اہم قانون ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا تھا کسی قوم کی طرف تو اس قوم کو کچھ سختیوں میں کچھ مصیبتوں میں کچھ تکلیفوں میں مبتلا کرتا تھا تاکہ عیش میں جو ہوتا ہے وہ بمشکل سننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے کوئی حق بات ہے تکلیف میں ہو تو پھر بھی امکان ہے کہ کوئی آدمی جو ہے کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے اس حوالے سے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ کچھ ان کے لیے تکلیف اور مصیبت کچھ ان کی ان کے رزق کے اندر جو ہے تنگی یہ کرتا تھا تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں اور وہ غور سے سنیں بات رسول کی لیکن اگر اس سب کے باوجود وہ پھر بھی نہیں مانتے تھے نہیں سنتے تھے تو اس کے بعد پھر یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ الٹا اپنی نعمتوں کے خزانے کھول دیتا تھا کہ اب کر لو ایس جتنے کر دیں اب آخری بربادی جو آنی ہے جیسے کہ جب مچھلی جو کانٹے میں پھنس جاتی ہے تو پھر وہ شکاری جو ہے وہ وہ چھوڑتا ہے ڈور کو ڈھیل دیتا ہے جاؤ جہاں تک جانا ہے پھنسی ہوئی تو ہے جائے گی کہاں لہذا اب تم جو ہے اس انجام کو پہنچنے تو ہو اس سے پہلے پہلے جو بھی تم کر سکتے ہو کھاؤ پیو ایش کر لو وما قریت من نبی اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی نبی کو اللہ اخذنا اہل مگر یہ کہ ہم نے پکڑا اس کے بسنے والوں کو بال باسائے سختیوں سے وقبر رائے اور تکلیفوں سے لال لہوں جب تاکہ وہ گڑ گڑائیں ان میں کوئی آجزی پیدا ہو وہ ہوش میں آئے ہوش کے ناخن لیں سما بدلنا مکان سید الحسنہ پھر ہم نے جب وہ اڑے رہے اس کے باوجود پھر ہم نے اس برائی کی جگہ پر بھی بھلائی بدل دی اب کھاؤ پیو خزانے کھول دیے ہم نے تم پر آفو یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے بڑھوتری ہو رہی ہے ترقی ہو رہی ہے وہ کالو اور انہوں نے کہا مس آبا نبر راؤ سر راؤ ہاں ہمارے آبا و اجداد پر سختیاں آئی تھیں ہاں آیا تھا ایک دور ہم پر سختی کا آپ کو ایشی ایش ہیں کھلے ہیں فاخذ نہ ہوں پھر ہم نے ان کو پکڑا اچانک وہ لا یش اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا کہ اب اچانک وہ پکڑ آنے والی ہے یہ ہے وہ کہ ہر رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک ایک سنت نہیں ہے اور یہی بات کہی گئی تھی سورہ سیدہ کے اندر وہ مکی صورتیں شروع کی ہیں العذاب الدنا دون العذاب الاکبر ہم انہیں مزے چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب کے بڑے عذاب سے پہلے بڑا عذاب عذاب عتی جس کے بعد کہ کسی قوم کو نسیم منسیہ کر دیا جائے ختم کر دیا جائے کالم یغنو فیحا ایسے ہو گئے جیسے کہ تھے ہی نہیں اوتے اداب القوم الزین کفرو ان کی جڑ کاٹ دی گئی لا یورا اللہ مسا کے اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں محل نظر آ رہے ہیں ان میں بسنے والا کوئی باقی نہیں رہا یہ جو تعبیرات ہوتی ہیں یہ ہے عذاب الاکبر لیکن اس عذاب الاکبر سے پہلے یہ گویا کہ تمبی ہاتھ آتی ہے جگانے کے لیے ہوش میں لانے کے لیے جس کو کہا گیا ہے بلا رضی من دون اکبر لال شاید یہ لوٹ جائے ولاقرا امن و تقوا اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوا کی ربش اختیار کرتے اللہ فتح علیہ برکات میں لڑ ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے خزانے والموں فاخذہ ہوں لیکن انہوں نے تقزیب کی جٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑا بما کانو یکسبون ان کے کرتوتوں کی پاداش میں اف امین اہل القرآن ہوں باسنا بیاتن یہ سورہ مبارکہ کی شروع کی آیات یاد ہوگا کہ بالکل اسی طرح کی تھی تو کیا یہ بستیوں والے اب جو یہ بستیوں میں آباد ہیں یہ اس سے بالکل نچنت ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس نہیں آ سکتا ہمارا عذاب جبکہ ہم رات گزار رہے ہوں اور سوئے ہوئے ہوں اب امین قرآن باسنا گہن کیا وہ نچنت ہے اس سے کہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا صبح کے وقت جبکہ وہ کھیل رہے ہوں اب امین مکر اللہ تو کیا وہ امن میں ہو گئے ہیں نچنت ہو گئے ہیں اللہ کی چال سے یامن یا اللہ القوم الخاسرون تو اللہ تعالیٰ کی چال سے اپنے آپ کو امن میں محسوس نہیں کرتا مگر وہی کہ جو خسارا پانے والا ہے تباہ ہونے والا ہے اولم اولمیادی تو کیا ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی جو کسی قوم کی ہلاکت کے بعد وارث ہوئے زمین کے اللہ نشا اور سبنا بے جنوب ہی کہ ہم چاہیں تو ان کو بھی ہم پکڑ لیں ان کے گناہوں کے پاداش میں جو وارث ہوئے زمین کے اس کے رہنے والوں کے بعد ہلاک ہونے کے بعد بعد آلیہ تو کیا انہیں یہ سبق حاصل نہیں ہوا کیا قوم سمود نے سبق نہیں سیکھا قوم آج کے انجام سے قوم آج نے کیوں سبق نہیں سیکھا قوم لوٹ کے انجام سے اور قوم شعیب نے کیوں سبق نہیں سیکھا قوم لوٹ کے انجام سے اب علم یا اللہ شاہ و سب نام بے ظنوبیم و نتما ولا قلوب اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں فہم لا اسماؤن تو وہ سنتے ہی نہیں کر قرآن نہ علیہ کبن بائے یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں امبا امبا رسول رسولوں کی خبریں پانچ آ گئے ہیں چھٹے کا ذکر اب ہونا ہے اور یہ طویل ترین ہونا ہے یہ پانچ کا ذکر حضرت نور حضرت حود حضرت صالح حضرت لوت حضرت شعیب پانچ ہو گئے فما قانون یوں بما بیما کا من قبل تو وہ نہیں تھے ایمان لانے والے اس پر جس پر کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا پہلے یعنی جسے ایمان لانا ہوتا ہے وہ حق جب جیسے منکشف ہوتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے جسے نہیں کرنا ہوتا تو پھر آپ لاکھ اسے دلیلیں دے دیں لاکھ سمجھا لیں لاکھ نشانیاں دکھا لیں لاکھ موجود دکھا لیں وہ ماننے والا نہیں وہ نقل وہ افدت ہوں وہ افسارہ ہوں کما لم یو بنو بہی اول مرہ ہم ان کے دلوں کو بھی الٹ دیتے ہیں اور ان کی نگاہوں کو بھی الٹ دیتے ہیں جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے کزال کا نتبا اللہ قلوب کافرین اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں کافروں کے دلوں پر وہ ماں وجدنا علیہ اکثر من عہد ہم نے ان میں سے اکثر کے اندر عہد کی پابندی نہیں پائی ظاہر بات ہے کہ ہر قوم ابھری ہے تو ایک رسول کے سہارے سے ابھری ہے رسول کی تعلیمات نہیں ہوں گی رسول نے وصیتیں کی ہوں گی رسول نے ان سے بھی ساکھ لیے ہوں گے لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ عہد نہیں تھا کہ اپنے اس عہد کی پابندی کرتے وہی بجدنا اکثر فاسقین اور ہم نے تو ان کی اکثریت کو فاسق نا ہنجار اور سرکش ہی پایا اب وہ آخری رسول جو ہیں کہ جن کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں اور یہ ہے حضرت موسا علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر یہاں پر اب آپ یہاں دیکھا آپ نے تقریباً ایک ایک رکو ایک ایک جو ہے رسول کے ذکر میں تقریباً اوسط آیا ہے یہ اب چلے گا سات آٹھ رکو تک اس کی وجہ کیا ہے متصلاً قبل جو ہے ہجرت سے یہ صورت نازل ہو رہی ہے اور اب اہل کتاب سے یہود سے براہ راست صاحب کا پیش آنے والا کے بعد یہ اس کے لیے ذہنی تیاری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی کرائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات کو پھر وہاں جو ہم سورہ بکرا میں پڑھ کر آئے وہ حوالے ہیں یہاں آپ کو ان کے ذرا زیادہ تفصیلات بھی ملیں گی کہ اس کے لیے تیاری کر کے اور پھر محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے مدینہ مربر بادشاہ میں مادی موسا بھی آیا پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسا کو اپنی نشانیوں کے ساتھ علا فرعون و ملائے یعنی فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف اب یہ ملک ذرا علیحدہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جزیرہ نما عرب سے ہٹ کر یہ جو ہے بر اعظم افریقہ کا شمال مشرقی بالکل کونا جو ہے وہ ملک ہے مصر اور ایک صحرا جو ہے ٹرائنگولر وہ بھی ایک یوں سمجھیے جزیرہ نما ہے صحرائے سینا جس سینائی پینسلا یہ جدا کرتا ہے اور اس کے بعد ادھر مصر ہے اس مصر میں یہ فرائنا کی حکومت تھی یہ فرعون لقب ہے یہ کسی کا نام نہیں ہے جیسے عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود اسی طریقے سے یہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون تو جو فرعون تھا حضرت موسا کے زمانے میں اس کی طرف بھیجا فضل منگ انہوں نے ظلم کیا نہ حق حق تلفی کی ان کی نشانیوں کی فنز نہ فقان کے بت تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا وقال موسا یا فرعون اور کہا موسا نے اے فرعون انی رسول من رب العالمین دیکھو میں اللہ کا رب العالمین کا رسول ہوں پیغامبر ہوں ایلچی ہوں حقیق اللہ اللہ اقولا الحق میں اس پر قائم ہوں اور اس کا مستحق ہوں کہ میں نہ کہوں اللہ کی طرف منسوب نہ کروں کوئی بات مگر حق اس کی وجہ یہ ہے یہ بھی جان لیجئے کہ فرعون کے لیے حضرت موسا کوئی نئے آدمی نہیں تھے حضرت موسا اسی کے محل میں پلے بڑھے تھے اور وہیں سے پھر وہ نکل کر گئے تھے مدین اور مدین سے واپس آ رہے تھے تو انہیں نبوت اور رسالت ملی یہ چیزیں ملیں گی آپ کو آگے سورہ تاہا اور سورہ قصص کے اندر تو اس لیے فرعون تو ان کو پہچانتا تھا اور ظاہر بات ہے کہ محل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پرورش کروائی ہے تو ان کی ان کے انداز کے اندر بھی کوئی لجاجت نہیں تھی کہ جیسے کوئی عام جو ہے آدمی بات کر رہا ہو یہ تو خود ایک شہزادے کے مانند تھے تو دیکھو میں تم سے کوئی غلط بات کہنے والا نہیں ہوں میں اس میرا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ میں تم گھٹیا طرز عمل اختیار کروں حقیق اللہ اللہ اللہ کب جے تو من رب کو میں لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی فارسل مائیا بنی اسرائیل تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو رخصت کر دو یہ بنی اسرائیل جو حضرت یوسف کے زمانے میں فلسطین سے آ کر آباد ہو گئے تھے اور ایک زمانے تک تو انہوں نے بہت ایش وہاں کیے اس زمانے میں جو مصر میں حکومت تھی وہ دوسرے قسم کا خاندان تھا یہ فرائدہ کا خاندان نہیں تھا ہکس آف کنگس کہلاتے ہیں چڑواہے بادشاہ وہ عرب کے علاقے سے جا کر انہوں نے حکومت قائم کی ہوئی تھی انہوں نے ان کی آؤ بھگت بھی کی حضرت یوسف بھی احترام بہت تھا پیرزادوں کی طرح رہے کئی سو برس تک لیکن پھر وہاں ایک نیشنلسٹ ریولیوشن آ گیا اور جو وہاں کی اصل قیمتی قوم تھی اس نے ہکسوس کو وہاں سے نکال باہر کیا جب وہ چلے گئے اور ان کی نیشنلسٹ گورنمنٹ قائم ہو گئی تو یہ جو تھے باہری جیسے ہمارے بیچارے بہاری مسلمان اب بھی جو ہیں وہ بہار کے اس میں مشرقی پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے ہیں تو یہ گویا کہ ہاسٹیج بن گئے اب یہ ہے کہ جو ہمارے سابق حکمرانوں کے بڑے چہیتے تھے لاڈلے تھے ناز پروردہ تھے اب ان پر سختیاں شروع ہوئی تو کئی سو سال سے ان کے اوپر یہ قوم سختیاں کر رہی تھی اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا کو بھیجا ان کو نجات دلا کر واپس فلسطین لانے کے لیے فارسل بھائی بنی اسرائیل تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو کالا ان کن کا جی آیت ان آیا فاتح اس نے کہا کہ اچھا ہے موسا اگر تم کوئی واقعی نشانی لے کر آئے ہو لاک پیش کرو ان کا میرا سواد یقین اگر تم سچے ہو فالکا آسا ہو تو انہوں نے اپنا آسا ڈالا زمین پر فیاح یا سوبان مبین تو وہ تو ایک دس اسدہ بن گیا کھلا روشن وہ نزا یدہ اپنا ہاتھ جو اپنے گریبان میں سے نکالا فیضا ہی بیگاول ناظرین تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار روشن نظر آنے لگا قال الملا من قوم فرعون اور فرعون کے جو سردار تھے درباری تھے اس کے بڑے بڑے کوئی بیس ہزاری منصب دار ہوگا کوئی تیس ہزاری منصب دار ہوگا انہوں نے کہا فرعون سے ان العلیم یہ موسا واقع کوئی بہت ہی ماہر جادوگر ہے یہ جو گیا تھا یہاں سے بھاگ کر گیا تھا جان بچا کر اب جو واپس آیا کہیں سے بہت بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے یورید ویج کم کو اور وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں تمہارے اس ملک سے نکال باہر کرے اور خود یہاں اپنی حکومت قائم کر لے فمازا کامرون تو اب کیا مشورہ ہے کیا رائے ہے کیسے اس سے نپٹے یہ صورتحال جو ہے اس سے کس طریقے سے عہدہ بڑا ہو کالو ارجے و آخا ہو تو سرداروں نے مشورہ دیا پھر کو کہ ذرا مؤخر کر دیجئے ذرا ڈھیل ڈال دیجئے اس کو اور اس کے بھائی دونوں کو دونوں جو آئے تھے حضرت موسا بھی ہارون بھی وہ ارسل فلمدائن حاشرین یعنی آج ہی معاملہ طے نہ کریں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تمہاری بات پر غور کریں گے آرام کرو اس کے بعد یہ کہ تمام جو بھی شہر ہیں مصر کے ان میں سب میں جمع کرنے والے لوگوں کو بھیج دو یا ٹو کا بیکل ساحل علیم کہ تمام پورے ملک کے کونے کونے سے جو بھی جادوگر ہیں ماہر ان کو لے آئیں تاکہ ہم اپنے بڑے جادوگروں سے اس کا مقابلہ کرائیں اور یہ شکست کھا جائے گا تو یہ ساری جو بھی اس وقت ان کی جو ہے وہ جو تنتنا ہے اور دبدبا ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ جا سہارا پھر فرعون اب وہ جادوگر آ گئے ظاہر بات ہے یا پوری تفاصیل تو قرآن بیان نہیں کرتا کتنے دن لگے ہوں گے اللہ عالم جب تمام جادو آ گئے پھر آؤ نہ پھر کے پاس کالو انہوں نے کہا ان لنا ان کو نہن الغالبی یقیناً ہمیں اجر تو ملے گا نا اگر ہم غالب آ گئے یعنی یہاں ذہنیت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ موسا جب آئے تھے تو انہوں نے تو کوئی شہ طلب نہیں کی تھی وہ اللہ کے رسول تھے انہوں نے کوئی شوبدہ دکھا کر یہ نہیں کہا تھا کہ انعام دیجیے کوئی خلاق سے دبا دیے کوئی سرفراز فرمائیے ملک معظم اور یہ جو آئے ہیں جو جادوگر ان کا کردار یہی ہے انہیں سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ ہمیں کچھ خلاطیں ملیں گی کوئی انعامات ملیں گے کالو ہندا لنا لاجرا ان پن کالا نام اس نے کہا ضرور کیوں نہیں بھائی نقم المقربین میں تو تمہیں اپنے مقربین میں سے بنا لوں گا تمہیں بڑے اونچے اونچے منصب دوں گا آلو یا موسا امان کیا و امان نقل انہر المرقین انہوں نے کہا اچھا موسا اب تم پہلے ڈالو گے یا یہ کہ ہم ہو جائے پہلے ڈالنے والے کالا القو حضرت موسا نے فرمایا ڈالو تم فلما القاؤ جب انہوں نے ڈالا انہوں نے بھی کچھ کچھ چھڑیاں اور کچھ رسیاں پھینکیں یہ چونکہ مختلف جگہوں پر یہ واقعات آئے ہیں تو کہیں کوئی تفصیل ہے سہارو آج انداز اور انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا جس کو آپ کہتے ہیں نظر بندی کوئی شہر نظر آنے لگے جبکہ پھر واقع وہ نہیں ہوتی نظر بندی بس سرہم اور ڈرا دیا وہ جاؤ بے شہری عظیم اور وہ بہت بڑا جادو انہوں نے ظاہر کیا واقع تک انہوں نے بھی اپنے کمال کا پورا مظاہرہ کیا وہ آہینہ موسا اور یہاں اس کا ذکر نہیں ہے دوسرے مقامات پر ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام بھی عارضی طور پر ڈر گئے تھے کہ جو میرا معجزہ تھا تقریباً وہی انہوں نے کر کے دکھا دیا اب اللہ تعالیٰ نے تو مجھے دیا تھا کہ یہ معجزہ ہے لیکن یہاں تو یہ ہو گیا جادوگروں نے وہی کرتب کر کے دکھا دیا صرف ایک پیمانے کا فرق ہے کہ کوئی ذرا بڑا اسدا بن گیا کوئی کوئی دس پندرہ بیس چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے لیکن معجزے کی نوعیت تو وہی ہے لیکن تب اللہ نے فرمایا کہ موسا ڈرو نہیں بلکہ تم جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈالو واؤ ہے نا الا موسا ہلکے اثاق ہم نے وہی کی موسا کو کہ ذرا ڈالو تو صحیح اپنا وہ اصا فیضا ہی اتلک ہو مائی تو اچانک وہ جب اسدہ بنا اور وہ نگل گیا ان سب جو انہوں نے بنائی تھی جو سپولی اور سانپ بنے تھے چھوٹے چھوٹے ان کی رسیوں سے اور ان کی چھڑیوں سے ان سب کو وہ ہڑپ کر گیا فواقع الحق حق واقع ہو گیا حق کا واقع ہونا ثابت ہو گیا وہ ماں کانو یا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کا باطل ہونا ظاہر ہو گیا تو گول ہونا لے کا تو وہ اسی وقت مغلوب ہو گئے ہار گئے ون غریب اور وہ ذلیل ہو کر رہے کون ذلیل ہو کر رہے فرعون اور اس کے سردار وہ القیت شہرت ساجدین اور جو جادوگر تھے وہ تو جیسے کہ کسی نے ان کو سجدے میں گرا دیا ہو گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں کالو امن ناب رب العالمین انہوں نے فوراً اعلان کیا ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر رب موسا و ہارون موسا اور ہارون کے رب پر اس کی وجہ کیا ہے دیکھیے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہر شے کا ماہر یہ جانتا ہے کہ میرے فنڈ کی لمٹس کیا ہے اب فزکس ہے ٹیکنالوجی ہے جو ہائیسٹ ہمارے اس وقت کے سائنٹسٹ ہیں انہیں معلوم ہے لمٹس کیا ہے لمیٹیشنس کیا ہیں اور اگر کوئی شخص بالکل ان لمیٹیشن سے ماورا کوئی شے دکھا دے تو وہ ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہماری ان لمیٹیشن سے بہت ماورہ ہے عام آدمی کیا سمجھے گا چھوٹا شوبدا بڑا شوبدا چھوٹا جادوگر بڑا جادوگر لہذا وہ سارے جو لوگ تھے مصر کے انہیں یہ ہدایت نصیب نہیں ہوئی نہ کو اس کے سرداروں کو ہوئی لیکن جو ماہر فن تھے جادوگر انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ جادو نہیں دے نیو دی لمٹس انہیں معلوم تھا جادو کہاں پر جا سکتا ہے یہ جادو نہیں ہے لہذا حقیقت ان پر فوراً منکشف ہو گئی وہ فوراً ایمان لے آئے اور ایمان بھی ایسا کہ ان کے اندر استقامت کیسی کچھ پیدا ہو گئی وہ ابھی آپ دیکھ لیں گے کالا فرعون فرعون نے کہا آمن تم بھی قبل نہ رکھوں تمہاری یہ جرت تم ایمان لے آ اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں ماں بدولت کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ان نہ نہ مکر تم فل مدینہ اب جو جان پر بن گئی فرعون کے لیکن یہ ذہین اور جینیس انسان تھا اس نے فوراً یہ ترکیب سوچ لی کہ کیا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر ہاں یہ معلوم ہوتا ہے تمہاری سازش ہے یہ موسا بھی تم ہی میں سے ہے تمہارا گرو گھنٹال ہے اور تم نے یہ سازش کی ہے اور یہ نورا کشتی تم نے کی ہے یہاں آ کر میرے دربار میں اور تاکہ تم لوگوں کو دھوکہ دو ان نہ مکر مکر تم وہ فلم مدینہ یہ تمہاری سازش ہے چال ہے جو تم نے شہر کے اندر اس کا تانا بانا بونا ہے یہ تخرے جو منہا اہلہ تاکہ یہاں سے اس ملک کے جو رہنے والے مالک جو ہیں مالکان دیش جو ہیں ان کو تو تم یہاں سے بے دخل کر دو پر عالمون تو تمہیں انقریب پتہ چل جائے گا کہ تمہارے اس کرتوت کی سزا کیا ہے نہ آئے دیا کم وارکم الخلاف میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں سما اسلب سما اللہ اسلب اجمائن اور پھر تمہیں میں سوری دے دوں گا سب کو ان پر وہ حق ایسا منکشف ہو گیا کہ اس کے باوجود وہ کھڑے رہے ان کا ٹھیک ہے ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے اور ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے وہ مات منا اللہ نام بے آیات ربنا تو ہم سے کس بات کا انتقام لے رہا ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر لما جا اٹھنا جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی ربنا افریقہ لینا صبر اے رب ہمارے ہم پر اڈھیل دے صبر ہم پر صبر جو ہے با فراغت ہمیں صبر عطا فرما دے بتوفنا مسلمین اور ہمیں وفات دی جو مسلموں کی حیثیت سے ہی یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی سختیوں کو جھیلتے ہوئے کہیں ہمارا دامن صبر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے ہم کہیں کفر میں دوبارہ لوٹ جائیں اے اللہ ہمیں صبر اور ثبات اور استقامت عطا فرما ربنا افرغ علینا صبر توفنا مسلمین وہ الملأ من قوم قومی پھر موسى قدر و موسا وہ ويذرك و ہوئی لیکن تک اب یہ کافی دنوں تک معاملہ رہا ظاہر بات ہے کہ اب اتنی بڑی بات ہو گئی اب حضرت موسا جو ہے اپنی دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اور جو ان کی قوم تھی وہاں بنی اسرائیل اس کے اندر وہ جا رہے ہیں انہیں آرگنائز کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہے نوجوان ان کے لیے جمع ہو رہے ہیں اب جو اس قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے آل فرعون کے اب وہ دیکھ رہے ہیں وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں فرعون کے ساتھ محل میں جا کر وہ کارل من قوم فرعون اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے تذر و موسا و قامہ ہوں لے کہ بادشاہ ملک معظم کیا آپ اس کو موسا کو اسی طرح چھٹی دیے رکھیں گے اور اس کی قوم کو کہ لے جسد فلنڈ زمین کے اندر فساد مچائے یہ تو فساد ہو جائے گا یہ سب جمع ہو جائیں گے یہ منظم ہو جائیں گے بڑی قوت ہو جائے گی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے بغاوت ہو جائے گی تو یہ جو آپ نے چھوٹ دے رکھی ہے ذرا سوچیے اور کیجیے اور تذر و موسا و قوم کیا چھوڑے رکھیں گے آپ موسا کو اور اس کی قوم کو کہ وہ زمین میں فساد بچائیں وہ یادا تھا وہ آلیہ تک اور آپ کو بھی چھوڑ دیں اور آپ کے آلیہ کو بھی چھوڑ دیں یا نوٹ کر لیجیے ان کے بھی الہ تھے ان کا سب سے بڑا الہ معبود سورج تھا لہذا یہ نہیں تھا کہ وہ خدا صرف فرعون کو مانتے تھے فرعون کی خدائی تھی سیاسی کہ حکومت میری لیے اختیار میرا ہے ساورنٹی میری ہے یہ خدائی تھی فرعون کی یہی خدائی کا دعویٰ تھا نمرود کا باقی ان کے معبود تو اور بھی تھے تو وہ چھوڑ دے تجھے بھی اور تیرے معبودوں کو بھی کالا سنوقت چلو اب اس نے کہا کہ ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے یہ دوسری مرتبہ ان کے اوپر آزمائش آئی ہے جب حضرت موسا علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی اس وقت بھی ایک خواب دیکھا تھا پھر اور نے کسی نے اور اس کے نتیجے میں اس کے نجوبیوں نے بتایا تھا کہ اس اسرائیلی قوم میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دے گا تو اس نے یہی کیا تھا کہ ان کے تمام بچے جو پیدا ہوں جو لڑکے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے فوراً صرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے اب یہ دوسرا مرحلہ آ گیا ہے جو سمجھیے کم و بیش چالیس پینتالیس برس کے بعد پھر مرحلہ آ گیا کہ جب اس کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو جس سے تم مشت غبار سمجھ رہے ہو یہ تو آبادی بن گئی ہے طوفان بن جائے گا کیا کرو گے اگر اس موسا نے آرگنائز کر لی تمہارے خلاف ریزسٹنس موومنٹ تو کیا کرو گے ایول ایون دی بڈ وہ چاہتے تھے کہ قتل کر دیا جائے حضرت موسا کو لیکن اس شخص کے دل میں اللہ نے موسا کی محبت ڈالی ہوئی تھی وہ لا تھا اس کی بیوی آسیہ سلام العلیہ اسرائیلی تھی اس نے ہی بچایا تھا حضرت موسا کو جب ان کی والدہ نے وہ نیل کے اندر ڈال دیا تھا ایک صندوق میں بند کر کے اور وہ محل میں آ لگا تھا تھوڑا تو عین لی لک کیوں قتل کرتے ہو اس بچے کو یہ میرے اور تمہاری لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا اب وہ اس گھر میں پلا بڑھا وہ شہزادوں کی طرح رہا لاڈلا تھا محبت تھی لہذا اس کا معاملہ یہ ہے کہ اب یہ فرعون جو ہے وہ اسے قتل کرنے پر آمادہ نہیں ہے بلکہ کیا کہہ رہا کہ بجائے اس کے کہ اسے قتل کروں تاکہ اس کی طاقت اس کو مہیا نہ ہو سکے اب اسرائیلیوں میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دو تاکہ ان کی قوت بنی نہ سکے سلوکت لو کالا سدوکت لو اب قتل کریں گے ان کے مردوں کو بیٹوں کو اور زندہ رکھیں گے ان کی بیٹیوں کو وہ ہوں فوقہ کیوں گھبراتے ہو ہم پوری طرح چھائے ہوئے ہیں ہماری طاقت ہے لاؤ لشکر ہے یہ موسا کیا بگاڑ لے گا کیا اس نے ہمارے خلاف بغاوت کرا دینی ہے موسا کالموسا قوم کہا اپنی قوم سے جو بھی ان پر ایمان لے آئے تھے اب صبر کرو اور اللہ سے مدد چاہو ان اللہ زمین اللہ کی ہے یور صحاب وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے مجھے بادی اپنے بندوں میں سے ولاقبۃ المستقیم لیکن یہ کہ عاقبت جو ہے آخرت ظاہر بات ہے کہ تقوا والوں کے لیے یہاں تمہیں تکلیفیں آ رہی ہیں پہلے بھی آئی تھیں اور بھی تمہارے لیے آزمائشیں تھیں اور اب پھر آ گئی ہے بہت بڑی آزمائش تمہارے بیٹوں کو قتل کیا جائے گا تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے گا لیکن صبر کرو ان استعمال متقیم کالوزی نام قبل باد مار دیتا نا وہ بڑی بے بسی کے عالم میں کہتے ہیں موسا ہمیں تو ایزا پہنچی تمہارے آنے سے قبل بھی اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمارے حالات کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو پائی ہمارے ساتھ وہی سختیاں جو پہلے ہو رہی تھیں آج بھی ہو رہی ہیں کالا سارا کمل یہ تم حضرت موسا نے فرمایا گھبراؤ نہیں ہو سکتا ہے ان قریب یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے وہ یس تخلیف اور پھر تمہیں جانشین بنا دے زمین میں خلافت عطا کرے قوت عطا کرے حکومت عطا کرے فیم زورا کئی فتح اور پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو بارک اللہ علی ولکم فی القرآن عظیم و نفانی ویا کم بلآیات مذکر حکیم اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون صدق اللہ العظیم آگے بڑھنے سے پہلے دو باتوں کی وضاحت ہو جائے ایک تو تصحیح کرنی ہے مجھے اس بات کی کہ حضرت موسا علیہ السلام جب نبوت سے سفراز ہو کر مصر واپس آئے ہیں تو اس وقت جو بادشاہ تھا فرعون وہ اصل میں اس بادشاہ کا بیٹا تھا جس بادشاہ کے زمانے میں کہ یہ بچے کی حیثیت سے دریائے نیل سے باہر نکالے گئے تھے اور جس کی گود میں گویا کہ پلے تھے وہ فرعون بھی ابھی زندہ تھا بوڑھا ہو چکا تھا لیکن اس کے حضرت موسا علیہ السلام کے محل میں آنے تک تو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی بعد میں اسے بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا اور اب وہ بیٹا جوان تھا اور وہ بیٹا جو ہے حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ محل میں پلا بڑھا تھا بالکل ایسے جیسے بھائی ہوتے ہیں تو اس کے دل میں بھی محبت بہت تھی گویا کہ حضرت موسا کی حیثیت بڑے بھائی کی تھی اور اس فرعون کی جس کو اب اس باپ نے تخت سے دستبردار ہو کر اپنا زندہ ہونے کے باوجود سارے امور سلطنت جو ہے تفریح کر دیے تھے اپنے اس بیٹے کو اس کے دل میں بھی محبت تھی اور اس نے بھی قتل کرنے سے گریز کیا دوسری بات جو آخری آیت تھی پندرہ رکو کی یہ ہمارے لیے خاص طور پر لمحہ فکریہ ہے مسلمانہ نے پاکستان کے لیے کہ ہم نے بھی تحریک پاکستان جو چلائی تو ہندوؤں کے غلبے کے خوف سے کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوا اور جو جدید دنیا کا جمہوری اصول ہے ون مین ون ووٹ تو ہندو جو ہے اتنے غالب ہو جائیں گے کہ ہمیں دبا لیں گے ہمیں ایکسپلائٹ کریں گے ہماری تہذیب تمدن دین مذہب عقیدہ زبان ہر چیز کو برباد کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تحریک پاکستان میں جو بھی ہم نے کوشش کی اس میں کامیابی دی اور بالکل یہی الفاظ بس تخلیف کم فی الحال اور تمہیں زمین میں طاقت عطا کرے قوت عطا کرے حکومت عطا کرے فینگز اور کہ فتح بلون پھر وہ دیکھے گا تم کرتے کیا ہو تمہاری رویش کیا رہتی ہے تم پھر کیا طرز عمل اختیار کرتے ہو تم واقع تن اللہ کے بندے بنتے ہو اور اللہ ہی کی حکومت قائم کرتے ہو یا یہ ہلدی کی گانٹھ جو تمہیں مل جائے تو اس کو لے کر تم پنساری بن کر بیٹھ رہتے ہو اور اپنی حکومت اور اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق وہ نظام وہاں کا چلاتے ہو ولقد اخذنا عالیہ فرعون وہی قانون جو کہ سورہ نام میں بھی آیا تھا سورہ عراق میں بھی جب حضرت موسا علیہ السلام علیہ فرعون کی طرف آئے تو اب یہ جو رد و قدا وہاں شروع ہوئی تو اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے قوب فرعون کے اوپر بہت سے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے شروع کیے تاکہ وہ ہوش میں آئیں جاگیں ولقد اخذنا اعلیٰ فرعون اور ہم نے پکڑا فرعون والوں کو بس بار بار تحت آ رہے ہیں وہ میں ثمرات اور فصلوں کی تباہی سے لعلہم نہ یا شاید کہ وہ نصیحت پکڑے فائدہ جاتا سلو جب بھی کبھی درمیان میں حالات بہتر ہو جاتے تھے اچھی صورت حال ہوتی تھی کالو لنا آ گئی وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے لیے ہے ہی ہماری محنت کا ہماری پلاننگ کا ہماری مسائل کا ہماری جد و جہد کا ثمرہ ہے بھائی تو صرف سید اور جب انہیں کوئی تکلیف آتی تھی یا کئی اروب موسا و ممبا تو اسے سمجھتے تھے کہ یہ موسا اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ انما ان اللہ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی نحوست ان کی شوبی قسمت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ولاکن اکثر لا لایا نمون لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی سمجھتے نہیں وکال و نا بھی من آیتن یہ تصحرانہ بہا اور وہ کہتے تھے بہت ہی چیلنجنگ انداز میں کہ اے موسا کہ تم اپنے جادو کے زور سے ہمارے اوپر جو جو چیزیں ڈال رہے ہو جو مصیبتیں ڈال رہے ہو تاکہ تم ہم پر جادو کرو فما نہ کا بھی تو اس کے باوجود ہم ثابت قدم ہیں صابر ہیں ہم اپنے عقائد پر اپنے نظام پر جمے ہوئے ہیں ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں فارسل علیہ طوفانہ پھر ہم نے ان پر زیادہ بڑی مصیبتیں بھیجی طوفان و جرادہ اور ٹڈی دل جس سے کہ فصلیں چٹ ہو گئی کل کومل اور چچڑیاں یہ کمل ہی سے ملتی جلتی شے جو ہے کھٹمل ہے ہماری یہ جو انسان کے لیے پسو اور جس طریقے سے کہ اس کے خون کو چوستی ہیں بس زفا گیا اور مینڈک اس کثرت سے میڈک ہو گئے کہ جو برتن اٹھاؤ اس کے اندر سے میڈک برامد ہو رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس سے گھن آتی ہے ہانڈی میں سے میڈک تھلک کر نکل رہا ہے بدما اور خون کی بارش مفصلات یہ ہم نے نشانیاں بھیجی وقفے وقفے سے ساری ایک دم نہیں ایک مرتبہ ایک نشانی ہے کہ دوسری نشانی ہے پس و کانو قومن مجرمین اس کے باوجود وہ استقبال پر اڑے رہے اور وہ بڑی ہی اڑیل قوم تھے مجرم قوم تھے وہ وقع وکالحم رج اور جب ان پر وہ مصیبت آ جاتی تھی یعنی یہ کہ ہوتے ہوتے اب ان کی جو اکڑ فونی ہے اس میں کم سے کم یہ کمزوری واقع ہو گئی یہ نرمی واقع ہو گئی جو آگے آ رہی ہے وہ وقع وکالحم رج جب ان پر وہ عذاب آتا تھا کالو یا موسا تو حضرت موسا سے کہتے تھے ادعو لنا رب کا بیما عندک اپنے رب کو پکارو دعا کرو جو تمہارا اس سے قول و قرار ہے تمہارا عہد ہے اس کے ساتھ تاکہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے نہ ان کا شفتا ان اگر اس نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا کھول دیا لنو میں نند نہ رکھا ہم تمہاری بات مان لیں گے یہ ایمان کے ساتھ جب لام آتا ہے تو اس کے معنی وہ ایمان یہ قصیدے والا ایمان نہیں ہوتا مان لیں گے تمہاری بات مان لیں گے ایک ہے ایمان بے کے ساتھ آمن تو بل و ملائے کرتے ہی وقت تو بات کے ساتھ جب آتا ہے پورے وسوخ کے ساتھ یقین کے ساتھ گہرے اعتماد کے ساتھ اور ایک ہے کسی کی بات سرسری طور پر مان لینا تو وہ پھر ایمان ڈام کے ساتھ ہوتا ہے دنو ملن نہ لگا ہم آپ کی بات مان لیں گے بلنو سلن نہ مار کر بنی اسرائیل اور آپ کے ساتھ ہم بنی اسرائیل کو اس ملک سے جانے دیں گے اصل میں وہ کیوں نہیں جانے دینا چاہتے تھے اس لیے کہ ان کے لیے وہ بڑی ہی چیپ لیبر تھی ان کے غلاموں کی حیثیت تھی اور بڑے بڑے بھاری کام ان سے کرواتے تھے احرام مصر کی تعمیر میں نہ معلوم کتنے اسرائیلیوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ دفن ہیں بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں وہ جب اوپر کھینچی جاتی تھی یعنی کوئی گرتی تھی تو ان کے بیسوں نہیں سینکڑوں جو ہے قدر پس جاتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیپ لیبر جو انہیں ملی ہوئی تھی اس کو چھوڑنے کے لیے آسانی سے وہ تیار نہیں تھے اس حوالے سے انہیں یہ شاخ گزر رہا تھا اور بات باتیں وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارے اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں یہ فلسطین سے آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا آپ سے پہلے کہ ابتدا میں ان کے لیے وہاں بڑی آؤ بھگت رہی بڑے عیش رہے وہ پیرزادوں کی طرح ان کا احترام کیا گیا انہیں بہترین زمینیں دی گئیں جشن کا علاقہ کہلاتا ہے جو نیل کا ڈیلٹا ہے جو سب سے زیادہ درخیز علاقہ ہے وہ ان کو دیا گیا وہاں یہ لوگ جو زمیندار بنے لیکن اس کے بعد جب وہ نیشنلسٹ ریولیوشن آیا تو بات ساری جو ہے وہ الٹی ہو گئی تو فرمایا کہ ہم بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو فلما کشک میں الریسا لیکن جب ہم ان سے وہ مصیبت کو دور کر دیتے تھے الا اجر ہم بالغو ہوں ایک مدت تک کے لیے کہ جس تک وہ پہنچ جائیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک مدت ہے اس کے اندر ہی وہ بات ختم ہوتی ہے الا ہم یون کسون تو پھر وہ اپنے عہد سے پھر جاتے تھے اپنا وہ وعدہ جو تھا وہ اس کو توڑ دیتے تھے فن تکم نہ مل ہوم ابلاؤ cutting a long story short بس ہم نے ان سے انتقام لیا یم اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا بے انہوں کل زموں بے آیات نا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ کانو انہا غافلین اور یقیناً ہماری ان آیات سے تغافل برتتے رہے وہ اور اس میں قومل نزین قانو جسمت افونہ مشار قل و مغار بحل الطیب بارکنا فی اور وارث بنا دیا ہم نے اس زمین کے مشرق و مغرب کا جس کو کہ ہم نے بابرکت بنایا ہے یہاں میں مشارق الارض آ کر ذرا بات کو سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے یہ خاص ایک ترتیب ہے رزم کے حوالے سے مراد یہ ہے کہ اس زمین کا وارث بنا دیا جس زمین کو ہم نے بابرکت بنایا ہے اس کے مشرق اور مغرب پر قبضہ دلا دیا اس قوم کو کہ جس کو دبا لیا گیا تھا یہ زمین فلسطین ہے عرض فلسطین اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ہے النزی سبحان النزی ہاؤ لہو سبحان من المسجد الحرام الذي ہاؤ لہو لیا من نا تو یہ سرزمین فلسطین جو ہے یہ اس اعتبار سے بھی مبارک ہے کہ سینکڑوں انبیاء یہاں رہے اور دفن ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اور یہ کہ نوالوں کتنے طویل عرصے تک یہ انبیاء کا مدفن بھی رہا اور ان کا مسکن بھی رہا پھر یہ کہ بڑی خیز علاقہ بھی ہے تو ہم نے اس قوم کو کانو استدافون تدافون جو دبا لیے گئے تھے مصر میں جو دبے ہوئے تھے پسے ہوئے تھے ان کو وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق اور مغرب کا مشارق الارض و مغار محلتی بارک بارکاتی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں متمت کلیمت رب کل حسن بنی اسرائیل اور تیرے رب کی اچھی بات اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہو گیا بیمار صبر ہوں جو صبر انہوں نے کیا یعنی جو بھی سختیاں آئیں حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ جو بھی لوگ ان میں سے ایمان لائے تھے انہوں نے واقع ثابت قدمی دکھائی اور یہ کہ صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان پر پورا ہوا وہ دم برنا ماں نہ یسنا و فرعون و قوم ہو اور ہم نے تباہ و برباد کر دیا جو کچھ کے بنایا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے وہ ماں کانوں یارشون اور جو وہ اونچے اونچے کرتے تھے محل بناتے تھے یا کچھ اور اونچی اونچی پٹیاں چڑھاتے تھے اپنے انگوروں کی بیلوں کے لیے ان سب کو ہم نے جو ہے ختم کر کے رکھ دیا اب یہ جو تھا ان کا سفر مصر سے اور جو یہ سیرا سینا تک آئے اس کا تذکرہ جو ہے کئی مرتبہ اس سے پہلے مدنی صورتوں میں بھی آ چکا ہے لیکن اب کچھ واقعات وہ بیان ہو رہے ہیں کہ جو اس ایکسوڈس کے بعد اسے ایکسوڈس کہتے ہیں کتاب الخروج یعنی یہ جو باب ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ایکسوڈس نکلنا مصر سے نکلنا اس کے حالات و نہ نا بنی اسرائیل البحر اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے یا دریا کے فعتوں قوم ان تو ان کا گزر ہوا پہنچے وہ ایک ایسی قوم پر یا کفون اعلیٰ اسلام الحم جو اعتکاف کرتے تھے اپنے اپنے بتوں کا یہ لفظ ذرا یہاں پر نوٹ کیجئے اعتکاف کرنا اصل میں جو فلسفہ ہے بت پرستی کا جسے کہ آج کے دور میں ڈاکٹر رادھا کرشن جو اس زمانے میں ہندوستان کے صدر بھی رہے بہت بڑے فلسفی تھے بلکہ ایک دور میں یوں سمجھیے کہ دنیا میں دو ہی فلسفیوں کا ڈنکا بج رہا تھا ایک فلسفی مذہبی قسم کا اور وہ ڈاکٹر رادھا کرشن تھے اور ایک فلسفی ملحد قسم کا وہ بٹن رسل تھا اور یہ دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے ہم عمر اور دونوں ہی نوے سے اوپر ہو کر فوت ہوئے تو ڈاکٹر رادھا کرشن نے ہندوستان کے فلسفے کو گویا کہ زندہ کر دیا اپنی تصنیفات کے ذریعے سے اس نے بت پرستی کا جو فلسفہ بیان کیا وہ یہ کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان بتوں میں کچھ ہے یہ تو اصل میں بت تو ہم کسی ڈی کوئی بھی دیوی یا دیوتا کے نام پر مناتے ہیں اس سے دھیان کرنے کے لیے کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی ہو کرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر انسان جو ہے مراقبہ کرتا ہے اگر آپ جو مراقبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ دھیان لگانا چاہتے ہیں کیسے لگائیں لیکن اگر کسی تصویر کو سامنے رکھ لیں تو پھر توجہ کو مرکوز کرنا آسان ہو جائے گا یہ ہے ان کا فلسفہ بت پرستی کا تو احتکاف احتکافی جی وہ کہتے ہیں جو ابھی آپ جن کو بھی اللہ توفیق دے گا اصل صحیح ہو کہ سال میں یہ دس دن آدمی نکال لے کہ اپنی توجہات کو ہر چیز سے دنیاوی معاملات سے ان سے ہٹا کر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ مرکوز کرے ذکر پر توجہ پر اور دعا پر مناجات پر یہ احتکاف ہے تو انہوں نے بت اپنے بنائے ہوئے تھے اور ان بتوں کا احتکاف کرتے تھے کالو یا موسا جان لنا الاحن کما لہم آ انہوں نے کہا کہ موسا ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو معبود بنا دو کوئی ایسی نشانی ہو جس کو کہ ہم دریا بنائیں اس کے اوپر اعتکاف کریں گیان دھیان کا بڑھ کر اس کو بنا لیں کال کم قوم تجلون حضرت موسا نے فرمایا کہ تم جیل کا ارتکاب کر رہے ہو کیا بات کہہ رہے ہو انہا متمبر ماہوم تھی یہ لوگ جس چیز میں ہیں یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں برباد ہونے والے ہیں وہ بات علوم ماں یا ملون اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کالا غیر اللہ ابزی کو ملا حضرت موسا نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی علاج تلاش کروں وہ ہوا فم والا کم العالمین اور اس نے تو تمہیں فقیرت دی ہے تمام جہان والوں پر وہی اس نا کم میں فرعون ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی عال فرعون سے یسولہ کم سور آصاب یہ الفاظ ہوں کہ تم سورہ بکرا میں بھی آئے ہیں اور اس کے بعد بھی آئے ہیں یسولا کمسول عذاب وہ تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں یو قتل ابناک ہوں یستاحیون تاہیون ہوں وہ قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو وہ بلاب کم عظیم اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی نہ موسا سلاثین اور ہم نے بلایا موسا کو تیس راتوں کے لیے عام طور پر دن رات لیکن یہ کہ عربی میں جو محاورہ ہے وہ رات ہی کا ذکر کرتے ہیں تیس راتوں کے لیے وہ اتمم نہ ہے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اولین جو تھی طلبی وہ تیس رات کے لیے ہوئی تھی لیکن اس میں جو چلہ تھا جو حضرت موسا علیہ السلام کو کاٹنا تھا اس میں روزہ بھی تھا مسلسل تیس دن کا تو اس میں یہ ہے کہ کسی وقت ان سے ضبط نہیں ہو سکا اور مسواک کر لی تھی وہ جو روزے کی وجہ سے منہ کے اندر ایک طرح کی بو پیدا ہو جاتی ہے اس کو برداشت نہ کر سکے تو اس کی پاداش میں اب یہ روایات ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ کس حد تک ان میں صحت ہے فتمم نہ تو مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو دس دن سے اور فتم اور اب بھی اربائی نہ لینا تو بات وہ وقت مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی یعنی چالیس راتیں یہی سے ہمارے ہاں تصوف میں اہل صوفیہ نے چالیس کا یہ چلہ کشی چالیس دن چالیس رات کا چلہ کاٹنا یہ جو ہے نکالا ہے وقال موسا نے عقی ہارون اور کہا موسا نے اپنے بھائی ہارون سے علیہ السلام اخلطنی فی قومی آپ میری نیابت کیجئے میری قوم میں میں جا رہا ہوں مجھے اللہ تعالی نے طلب فرمایا کو ہے پور پر واسلح اور دیکھیے اصلاح کرتے رہیے ولا تب سبیر المفسدین اور فساد مچانے والوں کے راستے کی پیروی نہ کیجیے گا ولما جا موسا نے می کاتے نا اور جب موسا پہنچے ہمارے وقت مقرر پر وکل رب اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے قال رب ارنی اندور لائک انہوں نے درخواست کی پرور مجھے اپنا دیدار عطا فرما مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں قال لن ترانی اللہ نے فرمایا تم مجھے ہر دن نہیں دیکھ سکتے ولا تم اندوری لیکن ذرا اس پہاڑ کو دیکھو پر اس کا مکان نہ اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے برداشت کر جائے ہماری تجلی کو فصوفہ ترانی تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو پلما تجلّہ رب ہو جبل جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر اب یہ جلی کہتے روشن چیز کو جلی شے روشن تجلی یہ باب تفاول ہے کسی شے کا خود روشن ہو جانا تو اللہ تعالیٰ کی یہ ذات کی تجلی ہے کہ جو پہاڑ پر ڈالی گئی جالہ دکن جس سے کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ بالکل ریزا ریزا ہو گیا وہ خراب اور حضرت موسا علیہ السلام بھی تجلی باری تعالیٰ کے اس بل واسطہ مشاہدے کے نتیجے میں بھی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے پلما افاقہ جب انہیں افاقہ ہوا ہوش میں آئے کالا سبحان اب انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے تم تو ہی لے میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے جسارت کی تھی میں نے جو ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر تجھ سے سوال کر لیا تھا وانا اول المومنین اور میں پہلا ہی ہوں ایمان لانے والا بغیر دیکھے تجھے ماننے والا ہوں کالا یا موسا تو کال اللہ سے میرے سال تھی میرے سال آتی اللہ نے فرمایا موسا میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں پر تمام انسانوں میں سے تمہیں چنا ہے پسند کیا ہے اپنے پیغام کے لیے رسالات کے لیے وب کلامی اور اپنے کلام کے لیے یہ خاص مقام ہے امتیازی مقام ہے حضرت موسا کا وکلم اللہ موسا تکلیم فخر میں آتے تو کب حکم شاکرین تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور بن جانا شکر کرنے والوں میں یعنی یہ اللہ جو ہے جو ہم دے رہے ہیں ان میں احکام لکھے ہوئے ہیں یہ تم لے لو اور ان کا حق ادا کرو وہ قطب نہ لہو فل الواح اور ہم نے لکھ دیا اس کے لیے تختیوں پر وہ پتھر کی تختیاں بالکل نشین معاون ہر طرح کی نصیحت وہ تفصیل نے شے اور ہر طرح کے احکام کی تفصیل یعنی جو بنیادی احکام ہے موٹے موٹے احکام ہیں وہ سمجھیے کہ وہ در حقیقت ایک طرح سے ڈینجر سگنلز ہیں اگر آپ کسی پہاڑی راستے پر جا رہے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو نشانات ملتے ہیں کہ ذرا یہاں بچ کے گزرنا تو شریعت خدا بندی جو ہے وہ بھی در حقیقت انسانی تمدن کا جو پیچیدہ سفر ہے اس میں ڈینجر کاشنز ہیں ڈینجر سگنلز ہیں یہاں اس سے ذرا دور رہنا اس سے ذرا ہٹ کر رہنا اس کے اندر اندر آدمی جو ہے وہ اپنی محنت کرے کوشش کرے جد وجہد کرے وہ کے دائرے کے اندر جو بھی اس کا ہے چوائس اس کو اختیار کر لے لیکن جو محرمات ہیں وہ حدود ہیں دل کا حدود اللہ فلا تو تو شریعت کی جو آسمانی شریعت ہے اصل بنیاد یہی ہے کہ زندگی کے ہر گوشت سے متعلق چند موٹے موٹے احکام دے دیے اس کے اندر جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا انسان کو کہ اب اس کے اندر اپنی سمجھ سے اپنے اشتہاد سے اپنی کوشش سے اپنی عقل کو بروئے کار لا کر کام کرو محوف الواہ بالکل شعین معدت ال تفسین الک الشعین خوشحا بوتن تو ہے موسا اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ وہ امر قوم کا اور اپنی قوم کو بھی حکم دو یا خزو بھی کہ وہ اس سے پکڑے اس کو اس کو تھامے اس کی بہترین صورت کے اندر اس کے مراد کیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر درجے ہوتے ہیں آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے اس میں ایک درجہ اونچا ہے ایک اس سے کمتر ہے آپ اونچے سے اونچے درجے کی طرف آنے کی کوشش کیجیے یہی بات جو ہے مسلمانوں سے بھی پھر کہی گئی ہے آخری پاروں میں ہم دیکھیں گے چل کر کہ وہ لوگ کہ جو کلام کو سنتے ہیں یس القول اون قون پی اون ہو وہ کلام کو سنتے ہیں پھر جو اس کی بہترین بات ہوتی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے آدمی سوچتا کچھ اور کمی والی بات ہو جائے ڈھیل ہو جائے رعایت ہو جائے چلیے پاس مار سے مجھے مل جائیں مجھے فرسٹ ڈویژن نہیں چاہیے مجھے سیکنڈ ڈویژن نہیں چاہیے ڈسٹنکشن نہیں چاہیے پاس ہی ہو جاؤں لیکن یہ معاملہ دین میں نہیں ہونا چاہیے یہ معاملہ دنیا میں کرو دین میں اچھے سے اچھا آلے سے اعلیٰ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ معاہدہ کے اندر تکاؤ آمن عامل سمت تقا تکاؤ آمن تقا تکاؤ احسن یحب المحسنین ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں کیوں نہیں بہتر سے بہتر کی طرف جاتے جتنا آج وقت لگا رہے ہو دین کے لیے اس سے زیادہ لگاؤ کل اور پرسوں سے آگے تمہارا قدم پڑنا چاہیے نہ یہ کہ آدمی جو ہے وہ پیچھے کی طرف دیکھے بابر قوم کا احسن ہے اس کا جو بہترین رخ ہے اس کو اختیار کرے سعودی کم دار ان قریب میں تمہیں وہ گھر دکھا دوں گا جو اس وقت فاسقوں کے قبضے میں ہے یعنی یہاں جو کچھ ہوا ہے کوہ تور جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ سرائی پینسلا کا جو ساؤدرن ٹپ ہے وہاں پر ہے تقریباً کوہ تور تو گویا کہ خلیج سویز کو کراس کیا یا کہیں سے کسی جھیل کو کراس کر کے مصر سے آئے سلائی پیننسلا سلا پھر یہ کہ خلیج سویز کے ساتھ ساتھ ہو کر ساؤدرن ٹپ تک پہنچ گیا پورا قافلہ یہاں پڑاؤ رہا ان کا طویل عرصے تک اور یہیں پر پھر حضرت ابوسا علیہ السلام طلب کیے گئے کوہ تور پر وہاں سے اب واپس آ گئے اب ان سے کہا گیا کہ آگے بڑھو اور خلیج اقبا کے ساتھ ساتھ ہو کر اداہنی جو ہے کھاڑی جو ہے ریڈ سی کی اس سے آگے بڑھو اور فلسطین میں جا کے اب تمہیں جنگ کرنی ہے تمہارا وہ ملک جو ہے جو تم چھوڑ کر آئے تھے تقریباً جو سمجھیے کہ سات آٹھ سو برس پہلے یا اس کے آس پاس اب اس کے اوپر قبضہ ہے مشرقوں کا کافروں کا جاہلوں کا اب اس اپنی سرزمین کو ان سے آزاد کرانے کے لیے اب تمہیں جہاد کرنا ہے وہ جس کا ذکر ہم سورہ معاہدہ میں پڑھا ہے تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا سعوری کم دار الفاسقین یعنی وہ فلسطین تک اب میں تمہیں لے جاؤں گا اور تمہیں دکھا دوں گا وہ جگہ جو تمہارا اصل مسکن ہے اور اس کے لیے یہ ہے کہ تمہیں اب ان فاسقوں کو وہاں سے نکالنا ہوگا سو اصل پورا آیات لذینہ یہ تکبر بغیر حق میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کے رخ کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں یعنی یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کا تکبر ہے میں خود ان کا رخ پھیر دیتا ہوں وہ ہماری آیات کو دیکھتے ہی نہیں سمجھتے ہی نہیں اس لیے کہ تکبر ہے تکبر وہ شے ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں حدیث قدسی میں الکبر و ردائی تکبر میری چادر ہے تو اگر کوئی اور تکبر کرتا ہے تو گویا کہ میری چادر میرے شانے سے وہ گھسیٹ رہا ہے تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے ایک اور حدیث میں فرمایا نہ یہ الجنہ من کانا فی قلبی مسقال حبت من کبر جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں دانے کے برابر بھی تکبر ہے تکبر سب سے بڑا ہوگا تو جن لوگوں کے اندر تکبر ہے ہم ان کا رخ پھیر دیتے ہیں اپنی آیات سے ہم انہیں اس کا اہل نہیں سمجھتے کہ وہ ہماری آیات کو سمجھیں اور دیکھیں وہیں یور کل اللہ تن لائم اور اگر وہ سرسری طور پر دیکھ بھی لے ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں وہیں یور سبیلا رشد دلا یا و سبیلا اور اگر وہ دیکھ بھی لے کامیابی کا اور سعادت کا اور ہدایت کا راستہ تب بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے وہی ذرا سبیل الغیہ یا تخدو اور سبیلا اور جب بھی ان کے سامنے آئے گا کجی کا راستہ ٹیڑھ کا راستہ گمراہی کا راستہ اسے وہ اختیار کریں گے یعنی یہ ساری چیزیں ان کی کس وجہ سے ہیں کہ ان کے دلوں میں تکبر ہے لال کبھی انہم کا ضبوب آیات آیات نا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اپنے تکبر کی بنیاد پر وہ قانون غافرین اور اس سے تغافر برتتے رہے کرزبو بھی آیات نا والے قائل آخرت اور جو لوگ بھی جٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو حب تک اعمال ہو ان کے سارے اعمال حبت ہو جائیں گے اپنی جگہ وہ بڑی نیکیاں کما رہے ہوں جیسے کہ قریش مکہ تھے ہم کعبے کی خادم ہیں کعبے کی خدمت کر رہے ہیں کعبے کو صاف رکھتے ہیں حاجیوں کو دودھ پلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں ان کے سارے عمل حق اکارت ہو جائیں گے ہر یوزون اللہ ماں کارو یا ملور اور ان کو نہیں دیا جائے گا بدلے میں مگر وہی کچھ جو وہ کرتے تھے وہ قوم موسا من یہ لہو خوار اور بنا لیا موسا کی قوم نے ان کے بعد حضرت موسا علیہ السلام جب چلے گئے کوہ تور پر تو پیچھے یہ ایک فتنہ اٹھا ہے سامری یہ سامری جو ہے اس نے فتنہ اٹھایا اور جو کچھ ان لوگوں کے پاس اسرائیلیوں کے پاس جو ان قبطیوں کے زیورات بہت سے رکھے ہوئے تھے امانت وہ بھی جانتے تھے کہ یہ قوم یہ چونکہ ابراہیم کی نسل میں سے ہے یہ امانت دار ہے جب یہ وہاں سے چلے تو وہ سارے جو ہیں وہ زیورات بھی وہ لے کر آ گئے تھے اپنے دشمنوں کے ان زیورات کو لے کر اس نے گلایا آپ آپ میں تمایا گلایا اور اس سے بچڑے کی شکل بنائی اور کچھ ایسی کاریگری رکھی کہ اس میں سے ہوا جب گزرتی تھی ایسے سوراخ رکھ دیے کہ اس میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ بچڑا جو ہے وہ بول رہا ہے اور اس نے کہا یہ ہے تمہارا خدا یہ موسا تو بھول گیا موسا کو بغالتا ہو گیا وہ کہاں گیا ہے کس خدا سے ملنے گیا خدا تو یہ ہے اور اس میں بھی ایک اور بات دوسری جگہ پر آ جائے گی یہاں تو نہیں ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام اصل میں اپنے اشتیاق اور محبت اور شوق اور جذبے کی وجہ سے قبل از وقت چلے گئے تھے جو وقت معین تھا ہے ٹور پر آنے کا اس سے پہلے تو اللہ نے جواب طلبی کی تھی ماں اللہ قوم کا یا موسا اے موسا اپنی قوم کو چھوڑ کر پہلے کیسے آ گئے ہو اور انہوں نے جواب دیا اجل تو کا رب نے درور نگار میں جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ تیری محبت اس سے گفتگو اور کلام کی جو میرے اندر شوق ہے اس کی وجہ سے آیا ہوں تو گویا کہ وہ تو شاباش کا کی توقع رکھتے تھے یہاں ڈانٹ پڑ گئی ماں اجلا کر قوم یا موسا کالا اجل تو الہ کر رب لے کر جا تڑا لیکن اللہ نے فرمایا فائنہ فتنہ قوم ممبا دیکھا تمہاری اس اجلت کی وجہ سے ہم تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال چکے ہیں تو جلدی خیر کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے خیر کے کام کو بھی این وقت پر سہج سہج سہج سہج پکے سو میٹھا ہو تو سواد سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے من ہولی یہ ہند سے اجلن جسدن ایک بدن سا بنایا بچڑے کا سا لہو خوار جس میں گائے کی سی آواز آتی تھی الم جرا انہوں لائیو کر لے کیا انہوں نے یہ نہیں غور کیا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے وہ گدھے کسی یا گھوڑے کسی یا پچھڑے کسی آواز سے تو کوئی بات نہیں بنتی بلا یہ دھی نہ انہیں وہ کوئی راستہ بتا سکتا ہے اتنا ہو ہوا قانون ظالمین انہوں نے اسی کی عبادت شروع کر دی اسے معبود بنا لیا اور وہ تھے بہت ظالم ولما سوتے کا بھی ہے راؤ ہندا نہ جب ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے پچھتاوا ہوا یعنی ان میں سے بھی گویا کہ تین حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی ایک قوم بڑا حصہ قوم کا وہ رہا جو اس اس گناہ میں شریک نہیں ہوا ایک حصہ وہ تھا کہ جو کچھ دیر کے لیے شریک رہا لیکن فوراً ہوش میں آ گیا بعد میں تیسرا حصہ وہ تھا جو حضرت موسا علیہ السلام کی واپسی تک اس پر اڑا رہا رہا رہا تو یہاں اس درمیانی طبقے کا ذکر ہو رہا ہے لمبا چھوٹے بیٹھی ہے میں رو دلو جب ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے ان کے پچھتاوا تاری ہوا اور انہوں نے سوچا ہم تو گمراہ ہو گئے ہم کیا کر بیٹھے کال العلم رحمنا رب نا انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم کو رحم نہ فرمایا وہ یا پھر لگا نہ نہ اور اگر ہمیں بخش نہ دیا لن کلن من خاصری تو ہم تو ہو جائیں گے بہت سارے والوں میں سے وہ لمبا رجا موسا علاقوں میں ہی غزبان اصفا تو جب موسا لوٹے اپنی قوم کے پاس غزبان اصفا غزبان یہ فالان کے وزن پر رحمان کے وزن پر نہایت غزم ناک حضرت موسا علیہ السلام کا مزاج بھی جلالی تھا پھر یہ کہ اتنی بڑی گمراہی اور یہ اللہ تعالیٰ نے کوہ ٹور ہی پر بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑ چکی ہے اور وہ گمراہ ہو چکی ہے پہنا فتنہ قوم کا ممبار وہ اضر نہ تو وہاں سے آئے ہی ہیں تو غدم ناک غزبان آصفا نہایت افسوس میں بھی اور سخت غدم ناک کالا بے سما خلف تمونی ممبادی یہ خطاب حضرت ہارون سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنی پوری قوم سے بھی ہو سکتا ہے بری ہے میری نیابت جو تم نے کی ہے میرے بعد عاجل تم اکبر رب دیکھو تم نے اپنے رب کے معاملے کے اندر جلدی کی میرا انتظار کر کے اگر اس نے کچھ بنا ہی دیا تھا کوئی شوبدہ دکھایا تھا میرے آنے تک انتظار کر لیتے میں تمہیں بتاتا اس کی حقیقت کیا ہے والقل الواح اور انہوں نے وہ جو تختیاں لے کر آئے تھے کوہے ٹور سے تورات والی وہ تو ایک طرف ڈال دی وہ ابرا سے عقی عقیق الہ اور غضب ناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ لیے اور اپنی طرف کھینچا غصے میں یہ تم نے کیا کیا میرے پیچھے یہ میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا کالب نہ اما انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے اے میرے ماں کے بیٹے ان سزا قوم نے مجھے دبا لیا تھا مجھے بے بس کر دیا تھا وہ کادو میرے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے میں نے انہیں روکا میں نے منع کیا لیکن وہ اس درجے اس معاملے کے اندر آگے بڑھ گئے تھے کادو وہ تو مجھے قتل کرنے پر آمادہ تھے فلاں تو دیکھیں اب مجھ پر آپ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں ایک تو آپ کے پیچھے انہوں نے مجھے دبایا میری توہین کی مجھے قتل کرنے تک پر آمادہ ہو گئے اب وہ دیکھیں گے کہ موسا بھی آئے ہیں تو میرے بال آپ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور میری توہین کر رہے ہیں تو اس پر تو دشمن اور ہنسے گا فلاں بھی آدھا شماعت آدھا یہ ہمارے ہاں پھر اردو زبان میں محاورہ ہے تجعلنی مال قوم ظالمین اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کر دیجیے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں نہ میں نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے میں روکتا رہا منع کرتا رہا قال رب الفرلی ولی عقی اب حضرت نے دعا کی اللہ سے پرور نگار دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی وادخلنا پھر رحمت کا اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں وان کا رحم الراحمین اور یقیناً تو ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا اندر نذید الجلا العجلہ سینال قدم ام نہیں اب یہ فیصلہ انہوں نے دیا یقیناً جن لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنایا ان قریب ان پر آئے گا غضب ان کے رب کی طرف سے گویا کہ قتل مرتد کی سزا جس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں وہ ذلت ان فراقات دنیا دنیا میں ذلت بھی آئے گی وہ کا نجر مفترین اور اسی طریقے سے بہتان باندھنے والوں کو جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم جگہ دیتے ہیں والذین امین سوال صحیح آتے و متابو بمبادا وہ البتہ جن لوگوں نے کچھ دیر کے لیے یہ غلط کام کیا تھا لیکن پھر وہ توبہ کر لی انہوں نے من بعدها اس کے بعد وہ لے آئے ان ربک رب کا لغفور نہ غفور الرحیم تو یقینا اس کے بعد آپ کا رب جو ہے غفور الرحیم ہے جن سے عارضی طور پر یہ بات ہو گئی تھی پھر انہوں نے توبہ کر لی ان کے لیے تو مغفرت ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا غفور الرحیم ہے البتہ جو اب تک اس پر اڑے رہے ہیں ان کے لیے یہ حد جاری کی جائے گی یہ بالکل ایسے ہی جیسے سورہ معاہدہ میں ہم نے پڑھا ہے محاربے والی آیت میں کہ اگر کوئی ڈاکو ہے راہزن ہے کوئی ملک کے اندر فساد مچا رہے ہیں تو اگر اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر ان کے لیے معاملہ اور ہوگا پھر ان کے ساتھ گندی بھی ہو سکتی ہے معاف بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اگر قابو پا لو تو پھر ان کی سزا بہت سخت ہے لیکن قابو پانے سے پہلے توبہ کر لیں تو ان کے لیے گندی اسی طرح یہاں معاملہ ہے وہ لمبا شکت اور مسل غذبوں جب موسا کا غصہ کو ٹھنڈا پڑا الواح اب انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں ہدم و رحمت الدین رب اور اس کی تحریر میں لکھا ہوئی تھی رحمت ہدایت بھی اور رحمت بھی ان لوگوں کے حق میں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اپنے رب کا تقوی اور خوف رکھتے ہیں وختار موسا کو سبین رج اللین کا اب ایک تو سزا دے دی گئی ایک تو پرج ہو گئی اور یہودی جو ہیں جنہوں نے کہ آخری وقت تک اس کے اوپر قائم ہے انہیں قتل کر دیا گیا اب اس کے بعد ایک اجتماعی توبہ کے لیے حضرت موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کے ستر سرکردہ افراد کو لیا وختارا چن لیا اختارا موسا قوم رجلن لمی قاتنا اللہ تعالیٰ ہی نے طلب فرمایا ہے ہمارے وقت مقررہ کے لیے چن لیے موسا نے اپنی قوم میں سے ستر سرکردہ افراد پلاما اخذت تم جب وہ آئے ہیں کوڑے طور پر یا اس کے قریب تو ان کے اوپر کپ کپ کی تاریخ ہو گئی یا زلزلے نے آ پکڑا یعنی وہ ایک سخت ترین جو ہے ان کے لیے پھر خوفناک صورت پیدا کر دی گئی کال رب حضرت بوسا نے پرور پروردگار لو شیتا اہلکتا ہوں من قبل آیا اگر تیری مشیت یہی تھی تو اس سے پہلے ہی ہمیں بھی ہلاک کر سکتا تھا مجھے بھی کر سکتا تھا انہیں بھی کر سکتا تھا ہتا کار تو ہم ہیں غلطی ہوئی ہے لیکن بہرحال ہم نے اتنا بڑا کفارہ بھی دے دیا ہے اپنی قوم کے اتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں دیوا بھی کیا ہے لیکن یہ کہ اگر ہلاک ہی کرنا تھا جو اس وقت شکل ہو رہی ہے تو پہلے قدم پر بھی تو ہلاک کر سکتا تھا نوشی لگتا ہوں من قبل و وہی آیا اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان سب کو بھی اور مجھے بھی اتوہل کو نہ بیما فادر سوفہاؤ کیا تم ہمیں ہلاک کر دے گا ہمارے کچھ بیوقوف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے ہمارے یہاں کچھ بے وقوف تھے جنہوں نے حرکت کی تھی اور ان کی وجہ سے کیا پوری قوم کو ہلاک کر دے گا انہیا اللہ فتنا تو نہیں یہ تین طرف سے ایک آزمائش ہے تو دل و بحا منتشا تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے وہ تازی منتشا اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے انت ولی یو نا تو ہمارا ولی ہے ہمارا ساتھی ہے پشت پنا ہے مولا ہے فخر لنا بس ہمیں بخش دے ہماری گناہ کو معاف فرما ورحمنا ہم پر رحم فرما وانت انتخیر الغافرین اور یقیناً تمام بخشنے والوں میں تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے وقت فی حاضی دنیا حسنا وفیل آخرہ ہمارے لیے دنیا کی زندگی میں بھی حسنا لکھ دے طے کر دے اب دیکھیے یہ دعا کر رہے ہیں حضرت موسا اپنی قوم کے لیے بنی اسرائیل کے لیے وقت فی حاضی دنیا ہنسنت وفیل آخرہ وہی الفاظ اور آتنا فی دنیا حسنت وکیل آخرت ہوں وکیل آذا بنگار تو لکھ دے طے کر دے کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی حسنا ہو آخرت میں بھی نہ ہدنا الیک ہم تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں جو خطا ہو گئی ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے معافی چاہتے ہیں قال عذابی اسیب و بہی منشا اللہ نے فرمایا جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے وہ تو اس میں تو میں مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا وہ رحمت کی وسیعت ہے تم رحمت کا سوال کر رہے ہو تو ایک رحمت تو میری وہ ہے جو ہر شے کے شامل حال ہے ہر شے کا وجود میری رحمت سے ہے اس کا بقا میری رحمت سے ہے اس کا تسلسل میری رحمت سے ہے ایک تو رحمت عامہ ہے جو تمام مخلوقات کو شامل ہے تمام مخلوقات جو ہے اس میں سے حصہ پا رہے ہیں وہ رحمتی وسیعت کل نشے تو موہا اب یہاں مراد ہے خاص رحمت جس کے لیے تم کہہ رہے ہو وہ رحمت تو میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے اب یہ بہت اہم مقام یہاں آ رہا ہے وہ اپنی رحمت میں خاص کر دوں گا لکھ دوں گا لل نظیر یا جو تقوا کی روش اختیار کریں میوتون زکا اور زکات دیتے رہے وہ لذینہ ہوں بے آیات اور جو لوگ ہماری آیات پر ایمان پختہ رکھے البل والانجیل جو اتباع کریں گے ہمارے امی نبی کی جس کا کو رسول بنا کر بھیجا جائے گا رسول نبی امی کا اتباع کریں گے اللزی جدول جسے پائیں گے لکھا ہوا مکتوبل ان ان کے پاس اپنے پاس پھر انجیل کہ وہ ان کے پاس اس کی پیشن گوئیاں اس کے حالات اس کی علامات تورات اور انجیل دونوں میں ہوں گی تو جو لوگ ان کا اتباع کریں گے نبی یہ امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں سے اٹھائے گئے اور آپ واقع اس قوم میں سے تھے جس کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی کوئی شریعت نہیں تھی ویسے بھی آپ نے دنیاوی اعتبار سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی دنیاوی معیار کے اعتبار سے لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے تو امی تھے تو رسول نبی الامی جو پیروی کریں گے میرے اس رسول کی جو نبی امی ہوگا جسے یہ پائیں گے اللہ جد رہ مقیوب لکھا ہوا جس کی علامات اور جس کی پیشن گوئیاں ان تورات اور طورات ان کے پاس طورات اور انجیل دونوں میں یامر ہوں بالمعروف وہ انہیں نیکی کے حکم دے گا وہ ینہا ہوں مل کر اور تمام بدیوں سے روکے گا وہ رحمت کو یہ بات اور ان کے لیے تمام حلال چیزیں پاک چیزیں حلال کر دے گا یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں کچھ چیزیں تھیں کہ جو بنی اسرائیل پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے بھی حرام کر دی گئی تھی یہ تمام بندشیں اٹھا دے گا تمام پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا وہ یو حنم علیہم الخبائش اور جتنی خدیث ناپاک چیزیں ہیں انہیں حرام قرار دے گا بدا اسلحم و رولال علیہم اور ان سے اتار دے گا دور کر دے گا انہیں نجات دے گا ان کے بوجھوں سے اور ان کی ان توقوں سے کہ جو ان کے اوپر پڑے ہوئے ہوں گے یعنی مختلف رسوم اور رواج ان کے توق جو لوگ باندھ لیتے ہیں اپنے گلوں کے اندر چاؤ چاؤ میں کچھ لوگ دولت والے جو ہیں وہ نئی نئی رسمیں ایجاد کرتے ہیں نئے نئے تہوار ایجاد کرتے ہیں نئی نئی جو ہے تقریبات کا چرچا ہو جاتا ہے غریبوں کے لیے پھر ان کو پورا کرنا پڑتا ہے شادی بیاہ کی یہ یہ تقریبات ہیں اب ان کے پاس حرام کی دولت کے انبار جمع ہیں ان کے لیے تو اپنی دولت مندی کے اظہار کا موقع ہے کیسے پتا چلے گا ہم دولت مند ہیں اسی طریقے سے جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں بنی ہے کہ دولت کیا لگتی تھی مکان پر یا بیاہ شادی پر باقی کھانا پینا ان کے یہاں نہیں تھا نہ اچھا پہننا نہ اچھا کھانا نہ اچھا پینا لیکن مکان بنائیں گے تو شان اور دوسرے یہ کہ شادی کریں گے تو پھر ٹھاٹ کے ساتھ یہی ہمارے یہاں بھی معاملے چلے آ رہے ہیں وہ ہندوانہ پس منظر ہے اور اس میں رسومات ہیں اب یہ امیروں کے لیے تو چونچلے ہیں غریبوں کے لیے یہ اسر اور اغلال ہے اسر وہ بوجھ کو جن کو لے کے چل نہ سکے نتیجہ کیا نکلتا ہے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے شادی نہیں ہو سکتی نہ نومن تیل ہو نہ رادا ناچے نہ سارے تقاضے پورے ہوں نہ شادی ہو سکے تو یہ جو اس اغلال لوگوں نے پھر یہ کہ جو سوشل ایولیوشن کہہ لیجئے یا جو بھی اس کے اندر تنزل ہوا ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر طرح طرح کی قیدیں آ گئی ہیں کہیں جو ہے وہ جاگیرداری نظام آ گیا ہے اس کی قید ہے کہیں بادشاہت ہے امپیریلزم ہے اس کی قید ہے کہیں سرمایہ دار نظام ہے اس کا تشدد ہے تو محمد جب آئیں گے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تمام قیدوں سے نجات دلائیں گے ان تمام بوجھوں سے نو انسانی کو نجات دیں گے عدل اور قسط کا نظام قائم کریں گے تو وہ چاہے رسومات کی شکل میں ہو اور چاہے یہ کہ نظام ظالمانہ اگر نظام ہے ریپریسو نظام ہے تو اس کو ہٹا کر فل آ آ بہی اب یہ جو الفاظ آ رہے ہیں شاید مبارکہ کے یہ بہت اہم ہے اس پر میرا ایک پورا کتابچہ موجود ہے کہ جس کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں فلزین آمنو بہی گنتی کر لیجیے تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے پہلی شرط ہے ایمان وہ ضرور ہو اور ان کا ادب کریں گے وہ نسرو ہو اور اس کی مدد کریں گے وہ تباؤ نور اللہ کے ہو اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے اللہ عمر بڑے ہو اب یہاں تھوڑی سی وضاحت کر لیجیے بھی وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے ایمان کے دو تقاضے سمجھ لیجیے ایک تقاضا اطاعت لا یومن احدکم حتہ یقون ہوا ہو تب الما دے تمہیں تم میں سے کسی شخص کا مجھ پر ایمان نہیں ہے جب تک کہ اس کی خواہش سے نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں جو احکام میں لے کر آیا ہوں تم اگر جب ایمان رکھتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں تو تمہیں ان کو ماننا ہے لا یومن واحد حکم ہو تب ہر جما دیے تمہیں دوسرا تقاضا لا یومن من واحد حکم والد ہی و ناصی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے بھی بیٹے سے بھی تمام انسانوں سے تو ایک غائب درجے میں اتباع اور اطاعت اور دوسرے غائب درجے میں محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایمان کے تقاضے ہیں اب اس کا نتیجہ خود بخود نکلے گا پھر آپ کی تعظیم ہوگی عظمت ہوگی آپ کا نام جہاں سنیں گے ضرور آپ پڑھیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں اور یہ کہ جہاں آپ کا کوئی قول آپ کو سنایا جائے فوراً زبان بند ہو جانی چاہیے پھر یہ نہیں کہ اپنی عقل جو ہے آدمی لڑا رہا ہے ہاں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے کہ واقعتاً یہ حضور نے فرمایا یا نہیں فرمایا یہ حدیث ضعیف ہے مضبوط ہے کیسی ہے لیکن اس وقت خاموش ہونا ضروری ہے جب کسی نے کہا یہ حدیث ہے ہو سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہو اور حضور کی طرف اس کی نسبت جو ہے وہ صحیح ہو مضبوط ہو لہذا فوری طور پر اپنی زبان بند کر دینا یہ ادب کا تقاضا ہے تو آج ضرور ہو وہ نسرو ہو وہ مدد کرے مدد کس کام میں حضور نے ذاتی تو اپنی کوئی امپائر بلڈ نہیں کی نہ آپ نے اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی نہ کوئی جائیداد بنائی کس کام کے لیے نہ سن اس وقت چاہیے تھی اللہ کے دین کے لیے اس کے غلبے کی جد و جہد اس کے لیے بھیجے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره یعنی على الدين كله اور اس کے لیے پکار ہے من انصاری اللہ یہ میرا فرض منصبی ہے اللہ کا دین مجھے غالب کرنا ہے یہ میری ذمہ داری ہے کون ہے جو میرا ہاتھ بٹائے میرا مددگار بنے تو یہ میدان اب بھی کھلا ہوا ہے دین پہلے غالب ہوا تھا پھر مغلوب ہو گیا اور اب تو مغلوب ہے پوری دنیا میں کہیں بھی ہم ایک انچ کمی نہیں دکھا سکتے جہاں کہہ سکے دنیا سے نو انسانی سے کہ اور دیکھو یہاں یہ اصل دین موجود ہے بتمام و کمال تو وہ مشن جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اب بھی زندہ ہے لہذا اس کی مدد کرنی ہے بس تباہ نور النبی اس مشن کی تکمیل میں جو راستہ ہے جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے وہ اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر قرآن سے تبلیغ قرآن کی انظار قرآن سے تبشیر قرآن سے تعلیم قرآن کی یتلو علیہم آیات ہی بھائی محم الکتاب اور حکمت اب عزت کی ہی اس کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو لوگوں کو نکالو گندگیوں میں سے اور اندھیروں میں سے لوگوں کے اندر ایمان کی شمع روشن کرو پھر انہیں منظم کرو جمع کرو پھر بات ان سے ٹکراؤ فلدین آمن بھی وہ ازدرو ہو وہ نسرو ہو وہ تباؤ نور البا ہو تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن مجید حضور کے ساتھ یہ نازل کیا گیا بھیجا گیا الا قحم المفل یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے اللہ مرمن جا بن ہوں الناس اب رائے ہے کہ وہ لمبی بات کو اب یہاں پہ ختم کرتے ہوئے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اب یہی بات اس کے حوالے سے اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی جو خبر دی تھی اس وقت ہم نے موسا کو اور جو ہم نے کہہ دیا تھا کہ جو رحمت ہے ہماری خصوصی وہ انہی لوگوں کے لیے ہوگی تم میں سے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو اب کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ ہو یا کہہ دیجئے اے لوگوں اور یہ پھر بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ہم نے اب تک جتنے رسولوں کا تذکرہ سنا ہے پڑھا ہے سورہ آراف میں وہ یا قوم ہے یا قوم ہے یا قوم ہے اے میری قوم کے لوگ لیکن محمد الرسول اللہ کی امتیازی شان یہ ہے کہ قوم کی طرف مبوس نہیں ہوئے صرف پوری نو انسانی کی طرف جیسے سورہ بقرہ کے تیسرے رقو کی پہلی آیت میں میں نے حوالہ دیا تھا یا یوحنا سو بدور ابی خلاق امین قبل تتقون تو یہ آفاقی رسالت ہے عالمی رسالت ہے انسانی سطح پر ہے بولیائی النا سمنی رسول اللہ علیکم جمیا میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف سب کی طرف اللہ لہو ملک سماوات و یہ بات پانچ مرتبہ قرآن میں کہی گئی ہے مختلف الفاظ میں کہ حضور کی بے شک پوری نو انسانی کے لیے ہے جس میں سب سے نمایاں آیت وہ ہے وبا صلاح کا اللہ کا فت اللہ سے بشیر و نذیرہ ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری نو انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر باقی یہ کہ اور مختلف اسالوب میں چار مرتبہ اور یہ بات آئی ہے کہ آپ کی بے شک جو ہے کسی خاص قوم کسی خاص ملک کسی خاص رنگ اور نسل کے لوگوں کسی خاص قبیلے کی طرف نہیں ہے بلکہ پوری نو انسانی کی طرف ہے کوئی آئی اللہ تم رسول لہو جمی السماوات والارض میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں یحیی ہی یمیت وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے فعامن بلّہ ہے تو ایمان لاؤ اللہ پر وہ رسول ہند نبی اور اس کے اس رسول پر جو نبی امی ہے اور جو یومن مینو مل ہے وہ کلمات ہی جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر اس کے کلمات پر اس کی باتوں پر وہ ہو اور اس کی پیروی کرو لال تاکہ تم ہدایت پاؤ یہ گویا کہ اعلان عام ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ جو بات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا سے کہی تھی یہ اس کی اس کے مطابق میری بے ہوئی ہے اور اب گویا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تمیز ہے تیاری ہو رہی ہے کیونکہ اب مدینے کی طرف سفر کرنا ہے یہ صورت پہلے نازل ہو گئی ہے تاکہ وہ ذہن تیار ہو جائیں اس کے لیے کہ اب یہود کے تین بڑے بڑے قبیلے وہاں پر آباد ہیں ان سے براہ راست ہم صاحب کا پیش آئے گا ابھی تک براہ راست کتاب یہود سے نہیں ہوا یا بنی اسرائیل سے کوئی کتاب نہیں گفتگو ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ سے یا اہل مکہ سے یا حضور کے وساطت سے مسلمانوں سے لیکن یہ کہ وہ باتیں ساری وہ آ رہی ہیں کہ جن کا اب محل جو ہے واقع واضح ہو جائے گا ہجرت کے بعد وہ قوم موسا امت یادون حدور ابن حق بھی آگے لوگ اور موسا کی قوم میں یقیناً کچھ لوگ ایسے تھے امتن ایسے لوگ تھے کہ جو حق کی ہدایت دیتے تھے یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا اتنے جرو پیغمبر کے کوئی بھی ساتھی نہ ہو ہواری نہ ہو یا بڑی اکثریت ان کی جو ہے نہ پر نہیں مشتمل لیکن بہرحال ان کے ساتھ ایک جماعت ان کے حوالین کی ان کے ساتھیوں کی بن قوم موسا امت ہوئی حضور ابن حق و بہت یاد ایسی قوم ان کے اندر رہی ہے قوم موسا میں سے ایسے لوگ ایسی جماعت جو حق ہی کی ہدایت بھی دیتے تھے اور حق ہی کے ساتھ فیصلے بھی کرتے تھے عدل بھی کرتے تھے وہ قطع نہ ہوں اس وقت اس وقت اور ہم نے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا بارہ بڑی بڑی قبیلوں کی جماعت میں اسبات امما بار بار جماعتیں بن گئی علیحدہ علیحدہ ان کی امتیں بن گئی علیحدہ قبیلے بن گئے کیونکہ یہ بارہ بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور ان میں سے ہر ایک سے قبیلہ چلا ہے تو ابھی وہ انسان کا جو تبدلی ارتقا جو ہے ابھی قبائلی دور میں تھا لہذا اس قبائلی نظام بھی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باقی رکھا چنانچہ پانی بھی جب دیا تو بارہ چشمے تاکہ ہر قبیلے کا چشمہ علیحدہ ہو اور یہ آپس میں لڑے جھگڑے نہیں ہر قبیلے کا کوئی اپنا سردار ہے اس کا اپنا ایک نظام ہے کوئی نظاہ ہو گیا ہے تو وہ آپس میں اس کو حل کر سکتے ہیں لیکن اگر بین القبائی معاملہ ہو جائے تو پھر اس کو حل کرنا جو ہے مشکل ہو جائے گا وہ اوہنا علا موسا قوم ہوں اور ہم نے وہی کی موسا کی طرف جب کہ پانی طلب کیا ان سے اس کی قوم نے اندر آسا کر حاضر کہ اپنے اسی اپنے اسی آسا سے اپنی لاٹھی سے ضرب لگائیے چٹان پر فم بجست نل حسنتا اشرت تو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ بہے یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ بکرا میں بات عالم کلون ناسم مشربہ ہو ہر قبیلے نے ہر قوم نے پہچان لیا معین کر لیا اپنے مشرب کو مشرب یہ بھی اس میں ظرف ہے پینے کی جگہ اپنا گھاٹ گھاٹ معین ہو گیا یہ چشمہ ہمارا یہ چشمہ ان کا یہ چشمہ ان کا ہے یہ بنی لابی کا ہے یہ فلاں کا ہے بنی یہودا کا ہے اللہ ملک الغمامہ اور ہم نے ان کے اوپر سائبان ابر کا تاری کر دیا تاکہ دھوپ سے بچیں اللہ علیہ المن ابس سلوا اور ہم نے ان پر من اور سلوا کے ذریعے انہیں خوراک بہت پہنچائی اتارا ان پر ہم نے من اور سلوا کلو من پر یہ بات عمارت اخناکم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کہ جو ہم نے تمہیں رسک میں دی ہے وما ظلمونا اور انہوں نے کوئی ہم پر ظلم نہیں کیا ہم پر کیا ظلم کر سکتے تھے ہمارا کیا بگاڑ سکتے تھے پہلے بھی الفاظ آئے ہیں کہیں میں تیزی میں غلط ترجمہ کر گیا ہوں کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا وہ ما ظلم نہ ہم ہوتا تو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ماں ظلم ہوں انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہمارا کیا بگاڑ لیں گے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرے بندو اگر تم سب کے سب اولین اور آخرین اور انس اور جن سب بدترین جیسے ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص ویسے بن جاؤ کبھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور تم سب کے سب اول رکھوں وہ آخری لکھوں وہ ان سکوں وہ جن رکھوں سب کے سب مل جاؤ اور بہترین میرے متی بن جاؤ میرے بندگی کرنے والے بن جاؤ میرے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا میں تو غنی ہوں تو ہمارا ظلم انہوں نے ہم پر ہمارا کچھ نہیں بگاڑا کہ ان کانوں انفسا ہوں گے لیکن وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے تو وہ اس الحمد کنو اسکولوں کر جاتا اور یاد کرو جب تم سے کہا گیا تھا کہ آباد ہو جاؤ اس مستی میں یہ جری کو اریحا پہلا شہر فلسطین کا کہ جو یوشا ابن نون جوشوا ان کی سرکردگی میں جب بڑی اسرائیل نے قتال کیا ہے پھر تو یہ پہلا شہر فتح ہوا جب ان سے کہا گیا کہ اب اس میں تم رہ سکتے ہو بس جاؤ اور کلو منہا ہے تو شی تم اور اس میں سے جو بھی چاہو جہاں سے بھی چاہو تم کھاؤ وہ کولو اور دیکھو استغفار کرتے رہو کہتے رہو اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے ہماری کوتاہیاں ہماری جو بھی کوئی کمیاں رہ گئی ہیں ان کو پورا کر دے وہ تھل الباب اور جب داخل ہو شہر کے دروازے میں تو سر جھکا کر داخل ہو تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی نہ ہو نقم خطی آتے کم ہم تمہاری جو بھی خطائیں ہیں وہ بخش دیں گے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں فروغ گزاشتے ہوئی ہیں ان سب سے درگزر فرمائیں گے سنزید المحسنین اور نہ صرف یہ کہ وہ خطائیں معاف کر دیں گے جو ان میں سے محسن ہوں گے تم میں سے انہیں تو اب اور دیں گے ان کے درجات بلند کریں گے ان کو اور اونچے سے اونچے مراتے بتا کریں گے فبدل منہم قول غیر النبی تو بدل دیا ان میں سے جو ظالم تھے گار تھے ایک ایسی بات کو کہ جو ان سے کہی گئی تھی اس کی بجائے یعنی وہ کہا گیا تھا حکمت ان حکمت ان ہمت ان ان ہمیں گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے پارسل نہ منت سما آئے تو ان پر ہم نے آسمان سے ایک عذاب بھیج دیا جن لوگوں نے وہ غلط حرکت کی تھی ان پر پلیگ آئی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے بیما کانو یسل بسبب ان کے اس ظلم کے جو انہوں نے اپنے آپ پر کیا تھا بس الحم التی کانت حاضرت البہار اور ذرا ان سے سوال کیجیے اس بستی کے بارے میں کہ جو ساحل سمندر پر تھی حاضرت البہار سمندر کے کنارے پر تھی یہ ساد سب کا واقعہ آ رہا ہے اس جادونا اور عام طور پر خیال یہ کہ جو علاق کی بندرگاہ ہے یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا اب بھی وہ علاق کی بندرگاہ ہے انیس سو سڑسٹھ میں جو جنگ ہوئی تھی عرب اور اسرائیل جنگ اس میں اصل میں اسی ایلات کی بندرگاہ کا گھیراؤ کر لیا تھا صدر ناصر صاحب نے blockade of the of the Eilat port اور اس کے نتیجے میں پھر بڑا زبردست جو ہے حملہ کیا اچانک جو ہے اسرائیل نے اور یہ کہ سینا بھی مصر سے ہتھیار لیا تھا گولان ہائٹس جو ہے وہ سیریا سے اس نے فتح کر لیے اور پورا مغربی کنارہ جو اردن کا جو ہے اتنا بڑا علاقہ زرخیز ترین علاقہ جو ہے فلسطین کا وہ اردن سے اس نے ہتھیار لیا تھا جس میں سے صرف سینائی پیننسلا بھی واپس کیا گیا ہے اور یہ جو مغربی کنارے پر ان کی کوئی ایک آٹونس کی چھوٹی سی ریاست قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں باقی یہ کہ گولان ہائٹس پر ابھی کوئی معاملہ نہیں ہوا تو وہیں پر اس کی علاج بدنگاہ پر یہ واقعہ ہوا ہے وہیں پر یہ کوئی قوم مچھروں کی آباد تھی بس الحمن التی قادت حاضرت البہر وہ سمندر کے کنارے آباد تھی اس یادون فی سبت جبکہ وہ سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے اس تاتی یوم سبت ہند شرراہ جبکہ آتی تھی ان کی مچھلیاں ان کے پاس یوم سبت ہند جس دن کہ ان کا سبت ہوتا تھا شرا جیسے کہ نیزا کو چلاتا ہے یعنی یہ کہ کبھی اگر آپ نے کماڑی میں کھڑے ہو کر دیکھا ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مچھلی جو ہے وہ چھلانگ پار کے اوپر آتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ اٹکیلیاں کرتی تھی مچھلیاں اللہ تعالیٰ نے سکھ سنس دے رکھی ہے حیوانات کو بھی ہے انہیں پتہ چل گیا تھا ہفتے کا ایک دن ایسا ہے کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اب وہ آ رہی ہیں اٹکیلیاں کر رہی ہیں چھلانگیں لگا رہی ہیں یہ کھڑے ہوئے ہاتھ بدے ہوئے ہیں اس لیے کہ سب ہے ہفتے کا دن ہے پکڑ تو نہیں سکتے تو سر آتے تھے جسے نیزے چل رہے ہوں وہ یوم اس میں تو نہ لائے آتی ہی جس دن سب نہیں ہوتا تھا یعنی باقی چھ دن وہ دور کہیں گہرے پانی میں چلی جاتی تھی اور گہرے پانی میں جا کے مچھلیوں کا پکڑنا جو ہے اس وقت تک تو انسان کے پاس حالات نہیں تھے کزالے کا نبلو ہوں میں ماں قانون یکسکون اس طرح ہم نے انہیں آزمایا تھا ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ دیکھیں یہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں شریعت کے حکم پر قائم رہتے ہیں اور فاقہ برداشت کر لیتے ہیں یا یہ کہ شریعت کے ساتھ کوئی استحضا کرتے ہیں تمسخر کرتے ہیں وہ اس قالت بس یہاں بھی نوٹ کر لیجیے کہ جیسے وہاں معاملہ ہوا تین حصوں میں یہ قوم تقسیم ہو گئی ایک حصہ وہ تھا کہ جس نے اس گناہ میں حصہ نہیں لیا اور وہ منع بھی کرتا رہا کہ مت کرو دیکھو نہیں منکر کر کا فرید انجام دیتا رہا یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کرتے کیا تھے ہفتے کے روز گئے گڑھے کھودے اور سمندر کا پانی اس میں لے آئے ساحل کے ساتھ گڑھے کھود کر تو اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آ گئیں واپسی کا راستہ کر دیا بند مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا ہفتے کو اتوار کو جا کے مچھلی پکڑ لی تو فائدہ کیا ہوا اصل میں ہفتے کا قانون تو یہ تھا کہ ہفتے کا دن تم لگاؤ اللہ کی یاد میں ذکر میں عبادت میں تو رات پڑھو پڑھاؤ سیکھو سکھاؤ چھ دن تم کام کرو دنیا کا اپنی معاش کا ساتواں دن تم فارغ رکھو اللہ کے لیے دین کے لیے لیکن جب وہ گڑے کھودنے میں دن صرف ہو گیا تو چاہے مچھلی پکڑی یا نہیں پکڑی تو جو اصل روح تھی اس حکم کی وہ تو ختم ہو گئی تو یہ ہے کہ جس میں انہوں نے استحزا کیا گویا کی شریعت کا مذاق اڑایا اب ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے نہ تو اس جرم میں حصہ لیا اور وہ منع بھی کرتے رہے ایک وہ تھے کہ جو حصہ تو نہیں لیا جرم میں لیکن بنا نہیں کرتے تھے خاموش رہتے تھے تیسرے وہ تھے کہ جو جرم کے اندر باقاعدہ جری ہو کر وہ حصہ لے رہے تھے تو اب جو لوگ منع کر رہے تھے ان سے انہوں نے کہا جو منع نہیں کر رہے تھے جو خود بھی نہیں کر رہے تھے لیکن منع بھی نہیں کر رہے تھے اس عالت امت جب کہا اس درمیانی طبقے نے من ہوں ان میں سے نعمت قوم اللہ بہن کو کیوں واض کر رہے ہو ان لوگوں کو کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو کہہ کہہ کہ تم اور نہیں المنکر کا کر کا فریض انجام دے دے کے تھک گئے ہو یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے اللہ اس کو ہلاک کر کے رہے گا لے مت قوم اللہ بہل قوم اور معذب بحم عذاب الشدیدہ یا انہیں پھر عذاب دے گا بہت سخت عذاب کالو اب یہ جواب کن کی طرف سے ہے جو خود بھی بچے ہوئے تھے گناہ سے روک بھی رہے تھے اپنی امکانی حد تک کہ خدا کے لیے بعض آ جاؤ اس شریعت کا استحصال نہ کرو مذاق نہ اڑاؤ کالو معذرت اللہ رب کو انہوں نے کہا کم سے کم اپنے رب کے ہاں ہم عذر تو پیش کر سکیں گے کہ اے پروردگار ہم آخری وقت تک انہیں روکتے رہے ہم نہیں انل کر کا فرض سر انجام دیتے رہے ہم نے اپنی بات نہیں چھوڑی ہم نہ صرف یہ کہ اس گناہ سے خود بچے رہے بلکہ ان گناہ گاروں کو بھی روکتے رہے وہ لال نہ ہوں یا تکون اور یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور کیا پتا ہو سکتا ہے ان میں تقوا پیدا ہو جائے کیسے آپ کہہ سکتے کسی ایک بندے کی سمجھ میں آ جائے کوئی ایک شخص آئب ہو جائے تو جیسا کہ حضور کی حدیث حضرت علی سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا یادی اللہ اللہ کا الخیر اگر تمہارے ذریعے سے علی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر دولت ہے تو اگر ایک بھی بچ گیا لال فلما نسو ماں بھی تو پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی یعنی لگے رہے اپنے اس جرم کے اندر انجین جنہون آنی سو ہم نے بچا لیا ان کو جو کہ بدی سے روکتے تھے عذاب سے بچے ہیں صرف وہ جو بدی سے روکتے تھے وہ اخذن الجین ظلم و بے اذابلم دماغ کاروں یا سکون اور پکڑ لیا ہم نے ان کو کہ جو اس ظلم میں گناہ میں اور شریعت کا استداہ کرنے میں کہ جو مجرم تھے ان کو ایک بہت ہی برے عذاب میں پکڑا ان کی اس ناہنجاری کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے پلما آتا ہو امان ہو جب وہ بڑھ گئے چڑھ گئے بہت ہی آگے بڑھ گئے ان چیزوں میں جن سے ان کو روکا گیا تھا النا لہو کوتن خاصین تو ہم نے کہہ دیا کہ اب ہو جاؤ بندر ذلیل بندروں کی شکل میں ان کی صورت جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی یہ ہے وہ مکمل واقعات جس کا حوالہ اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے سب سے پہلے سورہ بکرا میں بھی آیا تھا اس کی تفصیل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 کہ جو گناہ سے خود بھی مشتنب تھے اور نہیں منکر کا فریضہ آخری وقت تک سر انجام دے رہے تھے سراہٹ کے ساتھ یہاں جو فرمایا گیا کہ ہم نے بچایا کس کو عن السوء بچایا ہم نے ان کو کہ جو روک رہے تھے منی سے وہ حضرت ظلم زدم بے عذاب بئی سنگھ اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو گناہ میں ملوث تھے ایک بہت ہی برے عذاب میں ان کے نافرمانی کی وجہ سے اس سے بعض حضرات نے ایک نقطہ نکالنے کی کوشش کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک گروہ کے بارے میں سراہد کے ساتھ آ گیا کہ اس کو بچا لیا وہ لوگ جو نہیں انل منکر کر رہے تھے ایک گروہ جس کے بارے میں سراحت سے کہا گیا کہ اس پر عذاب آیا وہ وہ ہے جو گناہ میں ملوث تھے گویا کہ درمیانی گروہ جو ہے اس کے بارے میں یہاں سکوت اختیار کیا گیا ہے ان کو ایک طرح سے امید دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ گناہ سے مجتنب رہیں گے اگر وہ خود گناہ میں ملوث نہیں ہوئے ہیں تو اس عذاب سے جو دنیا میں آتا ہے اس سے وہ بچا لیے جائیں گے اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ ایسی بات ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ معاہدہ کے پڑھتے ہوئے کہ جو آیت مبارکہ تھی کہ علیہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ فرمانا پڑا کہ لوگوں تم اس آیت سے بالکل غلط نتیجہ نکال رہے ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت اور تبلیغ اور امر بالمعروف اور منکر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اپنا سب کچھ کر لو زور لگا لو سمجھانے کا ابر بالمعروف کا نئی المنکر کا پھر بھی اگر کچھ لوگ اڑے رہے کفر پر اور گناہ پر تو پھر تم پر کوئی وبال نہیں ہے اصل مفہوم یہ ہے لیکن اس سے انسان جو ہے چاہتا ہے ذمہ داری سے فرار تو اس کے لیے جہاں کہیں بھی اسے بہادہ ملتا ہے اس قسم کے وہ نقطے تلاشتا ہے یہاں یہ سمجھ لیجیے کہ اصل میں نہیں المنکر نہ کرنا بھی تو جرم ہے واخذ نہ نگینہ ظلم جو لوگ ظلم کر رہے تھے ایک دوہرا ظلم کر رہے تھے کہ گناہ میں ملوث بھی تھے اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو اگرچہ ملوث نہیں تھے لیکن یہ کہ وہ روک نہیں رہے تھے نہ روکنے کا جرم جو ہے یہ تو موجود ہے اگر نہیں یہ فرض ہے اگر یہ ذمہ داری ہے تو نہ روکنا جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک جرم ہے اس کے لیے میں آپ کو اصل میں ایک حدیث سنا دینا چاہتا ہوں جو حدیث اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ آخری اور نفس قطعی کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ حدیث جو ہے مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات جمعہ جو مرتب کیے ہیں ان میں اس حدیث کو شامل کیا ہے اور یہ حدیث قدسی ہے او اللہ عز و جل جبرائیل علیہ مدینہ سلاط و سلام عالت مزید اللہ تعالیٰ نے وہی کی حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں شہروں کو الپٹ کر دو الٹ دو جیسے کہ آمورا اور صدوم کے شہروں کے بارے میں حکم آیا کالا فالا حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خدا بندی میں رب یا رب نفیہ آپ کا فلاد یاب کا کر فتح پروردگار اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپک نے جتنی دیر بھی معاشیت میں نہیں گزاری گناہ سے اتنا پاک صاف نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا اتنا وقت بھی کبھی معاشیت میں سر کیا تو کیا اس پر بھی الٹ دوں کالا اعلی حضور نے فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علیہ ہے الٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر وجہ کیا ہے فن وجہ لم باڑی الفت اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا یہ خود تو گناہ سے بچا رہا یہ گناہ پھیلتے رہے شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا رہا اور یہ اپنے دھندے میں لگا رہا کاروبار میں لگا رہا یہ اپنے نوافل میں لگا رہا مراقبوں میں لگا رہا ذکر اذکار میں لگا رہا تو یہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہے اقربا علیہم الٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر خط اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں سورہ الفال اب بہت قریب آ گئی ہے اب پڑھیں گے جلد ہی وہ آیت مبارکہ بھی نس قطعی ہے قرآن کے حوالے سے یہ تو حدیث کے حوالے سے ہوئی قرآن مجید میں فرمایا گیا وقت اللہ ظلم منکم خاصہ اس دنیا میں جب کوئی اجتماعی سزا آتی ہے کسی قوم کے اندر بحثیت مجموعی جب منکرات پھیل جائے تو جب سزا آتی ہے تو پھر وہ صرف جو گناہ گار ہیں انہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتی بلکہ وہ لوگ جو بچے ہوئے تھے وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں ہاں امید جو دلائی گئی ہے یہاں سے وہ یہ ہے کہ جو امر بالمعروف نے منکر کی آخری حد تک آخری وقت تک کوشش کرتے رہے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا اب آگے چلیے وہ استاذ رب کا اور یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا لب آسن علیہ وہ لازمن اٹھاتا رہے گا ان پر مسلط کرتا رہے گا ان پر یوم قیامہ قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو من یسوم سو العذاب جو انہیں بدترین عذاب کے اندر مبتلا کرتے رہیں گے ان رب کا القاب یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت جلدی کرتا ہے وہ نحولہ غفور الرحیم اور یقیناً وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے اللہ کی تو یہ دونوں شانیں ہیں وہ عزیز الانتقام بھی ہے سریع العقاب بھی ہے لیکن وہ غفور اور رحیم بھی ہے اب یہ آپ کا طرز عمل ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کی کس شان کا مستحق بناتے ہیں اس آیت میں واقعہ یہ ہے کہ جس قانون کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فیصلے کا وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ان کی پوری تاریخ اس لیے کہ اس کے بعد آ رہا ہے وہ قطع نہ ہوں فی الارض او ہم نے انہیں زمین کے اندر منتشر کر دیا فرقوں کے اندر اور قوموں کے اندر یہ ڈایاسپورا جو ہے ان کا جو سن ستر سے شروع ہوا ہے سن ستر عیسوی میں جو رومن جنرل تھا ٹائٹس اس نے سیکنڈ ٹیمپل کی جو حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں پھر دوبارہ ہیکل تعمیر ہوا تھا اس کو شہید کیا ایک لاکھ تینتیس ہزار یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا یروشلم نے اور یہاں سے یہودیوں کو نکال باہر کیا فلسطین سے نکال دیے گئے تم اب فلسطین میں نہیں رہ سکتے وہاں سے ان کا ڈائس پورا شروع ہوا ہے کوئی کہیں چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا کوئی روس میں چلا گیا کوئی یورپ میں چلا گیا کوئی ہندوستان میں آ گیا کوئی مصر میں آباد ہو گیا کوئی اور دور دراز کے علاقوں میں پھر جب یہ امریکہ دریافت ہوا ہے تو یہ امریکہ بھی چلے گئے وہاں بھی جا کر آباد ہو گئے تو یہ ان کا ڈائس پورا کا پیریڈ ہے کہ جس میں یہ گویا کہ منتشر کر دیے گئے پوری زمین کے اندر ان کی کوئی ایک کہیں نہیں رہی اور ہر جگہ ان سے نفرت تھی شریعت نفرت تھی بلکہ ان کے اوپر واقعہ یہ کہ یورپ میں تو بڑا ان کے اوپر ظلم بھی ہوتا تھا جس طرح چاہتے تھے ان کو ماں کے عیسائی جو ہیں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو جن کو ہم خدا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو سوری پر چڑھوایا انہوں نے اور انہوں نے کفر کیا اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں حضرت مریم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تہمتیں لگاتے ہیں لہذا وہ ان کے درمیان دشمنی رہی اور اس کی آخری مثال اس صدی میں یعنی دور کی تاریخ تو شاید ہمیں معلوم ہو کہ شاید فیری ٹیلز ہیں یہ کوئی کہانیاں ہیں جو ہم سن رہے ہیں اس صدی میں جو ہوا ہٹلر کے ہاتھوں سکس ملین ساٹھ لاکھ یہودی ختم کی ہے اس نے پورا مشرقی یورپ کا یہودی جو ہے کھینچ کھینچ کر وہاں وہاں سے پکڑ پکڑ کر جہاں تک ہٹلر کی حکومت بنی تھی جہاں تک اس کے جو گئے تھے فتوحات کا دائرہ وہاں سے یہودیوں کو کھینچ کھینچ کر کنسنٹریشن کیمپ میں لایا گیا پھر خاص مشینیں ایجاد کی گئی خاص جو ہیں اس کے لیے ایسے بنائے گئے کہ ان کے لیے اب اتنے لوگوں کو قتل کریں گے تو دفن کیا کریں گے کیا کریں how to dispose of the dead bodies تو اسپیشل پلانٹ بنائے گئے کہ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہو رہے ہیں وہاں سارے کپڑے اتروا لیے تاکہ کپڑے بھی استعمال ہوں بعد میں کہا یہ جاتا تھا کہ تمہارے کپڑوں میں جوئیں پڑ گئی ہیں تو جوئوں کو اس کو ڈیلاؤس کرنے کے لیے ضروری ہے کپڑے اتار کے آگے گیس کے اندر تاکہ وہ جوئیں ختم ہو جائیں گی پھر ان کے بال اتروا لیتے تھے عورتوں کے بال بھی شیو کر لیے مردوں کے بھی ان بالوں سے قالین بنائے انہوں نے جو نازیوں نے اپنے دفتروں میں بچھائے ہیومن ہیئر کے قالین پھر ان کو لے جا کر ایک گیس چیمبر کے اندر کے سب کے سب مر گئے پھر اب وہ بڑے بڑے پٹے جیسے چلتے ہیں مشینیں بڑے بڑی فیکٹریز کے اندر وہ پٹوں کے اوپر لاشیں چل رہی ہیں پھر ان کا چورا ہو رہا ہے جیسے کہ کہیں جو ہے وہ گھاس کاٹا جا رہا ہو یا کوئی اور چارہ جو ہے وہ کٹڑا جا رہا ہو پھر کسی خاص قسم کے کیمیکلز کے اندر ان کو تحلیل کیا کہ آخر میں کیا نکل رہا ہے نہ کسی گوشت کا پتہ نہ خون کا پتہ نہ ہڈی کا پتہ کسی شے کا پتہ نہیں ایک بدبو دار سیاہ رنگ کا مائع باہر نکل رہا ہے اور اسے وہ لے گئے اپنے کھیتوں میں اور اسے بنا لیا کھاد یہ کام اس صدی میں ہوا ہے ہالو کاسٹ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مبالغہ ہے ساٹھ لاکھ کا چالیس لاکھ تو چالیس لاکھ بھی تو کم نہیں ہوتے چالیس لاکھ افراد کا اس طرح ختم ہو جانا اس طارث ربوں کا لجب اصلن علیہ قلع یوم کیا ان کا آخری وقت اب آنے والا ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جیسے شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے لہذا وہ ایک بھڑک ہے اس کی کہ جو یہودیوں کی ہے اسرائیل ہے ان کی طاقت ہے ان کی قوت ہے اربوں پر وہ چھائے ہوئے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمان جس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور ان میں سے عرب کیونکہ ہمارے ہاں اونچے درجے کے اس اعتبار سے امت کے اندر ان کا مقام اونچا درجے کا ہے کہ حضور عرب تھے انہی کی زبان میں اللہ کی کتاب ہے اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سے جو انہوں نے پیٹ پھیری ہے لہذا اس کی جو سزا انہیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مغزوب علیہ قوم کے ہاتھوں ان کی تزلیل ہو رہی ہے ان کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے جن کے ساتھ کسی ایک کمرے میں کبھی بیٹھتے نہیں تھے اب ان کے ساتھ گفت شریف جو ہے اور ان کے ساتھ بغل گیر ہونے کی نوبت جو ہے وہ آئی ہے اور ابھی جو کچھ ہونا ہے وہ خیر دوسری بات ہے میں اس میں سے جانا چاہتا وہ آخری وقت بھی آئے گا پھر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام ہی نادر ہوں گے اور وہی چونکہ ان کی طرف رسول تھے رسول اللہ بنی اسرائیل تو آخری وہ عذاب ہلاکت کہ جو باقی چھ قوموں کا تو آ چکا حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح کے سامنے بیٹا جو ہے وہ غرق ہوا کہ نہیں ہوا حضرت حود حضرت صالح ان سب کے سامنے جو ہے ان کی قومیں ہلاک ہوئی تو اب حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا تھا وہی آئیں گے اور انہی کے ہاتھوں یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے اور ان کا ایک ایک بچہ ختم ہوگا لیکن اس سے پہلے ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کے بڑے کوڑے بڑتے ہیں to add insult to injury کہ ایک یہودی قوم کے ہاتھوں مغزوب علیہ قوم کے ہاتھوں پٹائی ہوگی اور جو ہو رہی ہے لیکن یہ کہ ابھی شدید تر صورت میں اس کا شروع ہونے والا ہے معاملہ کوئی دنوں کی بات ہے کہ مسجد اقسا شہید کر دی جائے گی اور پھر ایک طوفان جو ہے مڈل ایسٹ میں شروع ہو جائے گا رَبُّكَ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ علیہمت الْعَذَابِ یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ لازمن اٹھاتا رہے گا مسنت کرتا رہے گا ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے ان نے سریع العقاب و لغفور رحیم و نے متفق کر دیا ان کو زمین میں عموماً فرقے بن گئے علیحدہ جماعتیں بن گئی اور اب ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں مختلف علاقوں سے جو لوگ آ کر اسرائیل میں آباد ہو رہے ہیں اب ظاہر بات ہے سینکڑوں برس تک کچھ یہودی جو ہے روس میں رہے ان کے اپنے کچھ مزاج اور بن گئے ہیں ان کی شکلوں کے اندر بھی تبدیلی ہو گئی ہے ان کی زبان بھی کچھ مختلف ہے تو اب یہ اسرائیل کے اندر ان کے ماں تصادم ہوتا ہے ان میں سے کچھ لوگ جو صالح بھی ہیں لیکن یہ کہ ان میں وہ بھی ہے کہ جو دوسری طرح کے ہیں اور طرح کے ہیں بلونا ہوں بالحکرات و سیاحت لال ہم انہیں بھلائی سے اور برائی سے آزمائش کرتے رہے شاید کہ یہ لوگ لوٹ آئیں فخلف ام امباد ہم لیکن یہ کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان میں پیدا ہو گئے برسول کتاب وہ کتاب کے وارث ہو گئے وارث بنے تو رات کے وارث بنے یا خزون عرب حادل ادنا وہ اس دنیا جو ادنا زندگی ہے دنیا کی ادنا زندگانی اسی کے ساتھ و سامان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں حاصل کرتے ہیں حلال سے حرام سے جائز سے نا جائز سے یا کو سیو فرولہ اور کہتے ہیں ہمیں تو بخش دیا جائے گا ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں اسرائیل کی اولاد ہیں we are the chosen people of the lord سیوک النا ہمیں بخش دیا جائے گا وہیں یا تو مارا مسلو یا خزو اگر ایسا ہی اور سامان بھی ان کو دیا جائے اور لے لیں گے حرام سے یہ نہیں دیکھیں گے کہ حلال سے یا آرام سے علم یو خد علیہ مساک الکتاب کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا جب تورات دی گئی تھی تو عہد لیا گیا تھا اللہ یقول ان الحق کہ نہیں منسوخ کریں گے اللہ کی طرف کوئی بات مگر حق و درسو پاکی ہے اور انہوں نے پڑھا اس کو جو کچھ کہ اس میں تھا وہ دار الآخرت خیر یتقون اور یقیناً آخرت کا گھر پچھلا گھر تو بہتر ہے انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوا کی روش اختیار کیا فلا کاخلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے و لذین سے کونہ مل کتاب اور رہے وہ لوگ کہ جو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ انہوں نے تھاما تمسک کیا کتاب کے ساتھ اور اقام الصلاح کا نماز قائم کی ان میں نالوزی المسلحین ایسے مسلم کا ہم دائر نہیں کریں گے بات بات ہے کہ کوئی نہ کوئی لوگ تو ان کے اندر اچھے رہے آخری وقت تک بھی رہے وز نتگل جبل افواہوں اور یاد جب جبکہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا تھا کان النتن ایسے ہو گیا تھا جیسے سائبان ہو وزن واقع نہ اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ابھی ہم پر گرا کہ گرا خنما بات ہے ناکم قوت اور ہم نے اس وقت کہا تھا کہ تھامو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو اس کو پوری قوت کے ساتھ اپنی اس کا تمسک کرو مذکور معافی ہے لال لقوق کا تقور اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو مستحضر رکھو تاکہ تم بچتے رہو اور تمہارے اندر تقوا کے روش پیدا ہو جائے اب جو یہ بقیہ حصہ ہے تین لوگ کو اس وقت مبارکہ کے اس میں بعض بڑے اہم مضامین آ رہے ہیں جن کے فلسفے کے اعتبار سے وائز اخذ رب کا میں بنی اعظہور ام ضہریتا ہوں اور یاد کرو جب کہ نکالے اللہ نے آپ کے رب نے تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو اب یہ کہ یہ اصل میں تو معاملہ ہو رہا ہے آدم الارواح میں جبکہ ابھی جسد پیدا ہی نہیں ہوئے تھے لیکن دو ہی شکلیں ہو سکتی تھی یا تو لوگوں کو یہ ساری بات پہلے بتائی گئی ہوتی عالم ارواح ہے پہلی تخلیق یہ ہے دوسری تخلیق یہ ہے عالم ارواح میں یہ قول و قرار لیا گیا عرب کے جو اولین مخاطب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے چونکہ ان کے لیے یہ چیزیں ان کی اس وقت کی استعداد کے اعتبار سے بھاری تھی قرآن مجید نے عام فہم الفاظ استعمال کیے جب ہم نے نسل آدم کی تمام ان کی پیٹھوں سے ضروریت کو نکال لیا یعنی یہ کہ جتنے بھی انسان آنے والے تھے دنیا میں ان سب کی ارواح جو ہیں وہ وہاں موجود تھی بھائی دخل رب کا من بنی آدم امن ظہور ضروریت ہوں وہ آشاد اعلیٰ انفوں سے میں ان کو گواہ بنایا اپنے اوپر اچھی طرح سوچ سمجھ کر اقرار جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہوں تو پوری طرح ہوش و حواس میں سیلف کانشیسنیس یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ہمارے اندر جو سیلف کانشیسنیس ہے خود شعوری وہ ہے ہی ہماری روح کی بنیاد پر حیوانات میں بھی شعور تو ہے کانشیسنیس تو ہے سیلف کانشیسنیس نہیں ہے خود شعوری نہیں ہے تو یہ خود شعوری کا ممبا جو ہے در حقیقت وہ روح ہے تو وہ ارواہ موجود تھی انہیں اپنی ذات کا شعور تھا اور الا انسوں سے انہیں اپنی ذات کے اوپر خود گواہ بنا کر پھر سوال کیا الگ سے میں رب کو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمہارا مالک تمہارا آقا کالو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں شہید نہ ہم اس پر اقرار کرتے ہیں ہم گواہ ہیں اب یہاں نوٹ کیجئے جیسے کہ اس سے پہلے آیا تھا سورہ معاہدہ میں کہ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا بشیر اور نذیر آ گیا مبادہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا وہ گویا کہ اتمام حجت تھی اہل کتاب پر سورہ انعام میں آ چکا ہے کہ ببادہ تم یہ کہو کہ کتابیں تو دی گئی تھی ہم سے پہلے دو گروہوں کو ہم تو جانتے نہیں تھے عمرانی زبان کی کتاب نہیں پڑھتے تھے وہ اتمام حجت تھا بنی اسماعیل پر کہ اب تمہارے اندر ہم نے اپنا ایک رسول بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آ گئی ہے اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی ہاں اگر ہم پر کہیں نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان دونوں سے بڑھ کر بہت زیادہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے اور حق پر ہوتے اب یہ جو گواہی ہے یہ آ رہی ہے پوری نو انسانی جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ عہد کہ جو ہر روح انسانی اللہ کے ساتھ کر کے آئی ہے کوئی نبی نہ آتا کوئی کتاب نہ آتی تب بھی یہ عہد بنیاد ہے مواخذہ اخروی کی محاسبہ accountability the grand accountability of the day of judgment اس کا بیسس جو ہے وہ یہ ہے بنیادی بات یہ ہے بنیادی حجت یہ ہے نبوت سے کتابوں سے وہی سے یہ تو اتمام حجت ہوا ہے اضافی شے ہے اللہ نے امتحان کو اور آسان کر دیا نو انسانی کے لیے لیکن بنیادی حجت جس کی بنا پر ہر انسان رسپانسبل ہے اکاؤنٹیبل ہے وہ یہ عہد ہے انتقول یوم القیامت انا کنہا غازی غافلین مبادہ تم کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے انما اشرکا آباؤنا من قبل یا تم یہ کہو یہ پلی لے لو کہ ہمارے آباؤ اجاد سے انہوں نے شر کیا تھا وہ کنہ ضرورت امباز ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے تھے ہم ان کے راستے پر چلتے رہے لہذا اصل جرم تو ان کا ہے ہمارا نہیں افتوہ لکنا بما فعل المبتلون تو کیا پروردگار تو ہمیں ہلاک کرے گا ان لوگوں کے فعل کی وجہ سے کہ جنہوں نے یہ باطل ایجاد کیا تھا ایجاد تو انہوں نے کیا تھا ہم تو موجود نہیں ہے ہم تو ان کے مقلد تھے متبع تھے وہ کدال کا نفصن الیات الحمد یا اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوٹیں شاید کہ وہ لوٹیں سوچیں غور کریں رجوع کریں اب ایک واقعہ آ رہا ہے شخصیت کا اور اس کی تمثیل کے پیرائے میں ویسے تو یہ واقعہ ہے یہ صرف کوئی تشبیر نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو تنسیل لائے ہیں افراد اور اقوام کا کوئی معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی قوم کو یا کسی فرد کو اللہ نے کوئی بہت اونچا مقام دیا ہو بہت اس پر اکرام فرمایا ہو بہت انعام کیا ہو لیکن پھر یہ کہ وہ اپنی کسی ایک ہی خباصت کی وجہ سے اور کسی ایک بڑی غلطی جو ہے گراوٹ کی وجہ سے وہ اپنی تمام ان فضیلتوں سے محروم ہو جائے اور بالکل شیطان کا چہرہ بن کر رہ جائے وطلو علیہ ال نب الزی آتنا نا یہ بلعام بن باورا اس کی تفصیل جو ہے تورات میں ہے یہ ایک اسرائیلی تھا بہت نیک عابد زاہد عالم تورات کا بہت بڑا عالم عابد اور زاہد اور لوگ جو ہے اس کی بہت عزت کرتے تھے احترام کرتے تھے اور یہ اللہ میں سے تھا وطل علیہ نبا الزی آتنا آیاتنا نبا ہے اس لیے یہ واقعہ ہے یہ صرف نصر مثال نہیں ہے ان کو سنائی یہ خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی اس سے میں یہ مفہوم لیتا ہوں کہ صاحب کرامت بزرگ تھا یعنی جو آیات جو ہے یہاں پر خاص طور پر کرامت کے لیے آ رہا ہے فن سرا کا منہا وہ اس میں سے نکل بھاگا فاطمہ شیطان تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا یہاں بھی ایک نقطہ بہت اہم ہے پہلے انسان خود غلطی کرتا ہے شیطان مجبور نہیں کر سکتا کسی کو غلطی پر ان لہ لہسل کا رہیب سلطان کوئی اختیار کسی بندے پر شیطان کو حاصل نہیں ہے غلطی خود کرے گا اب شیطان جو ہے اس کا پیچھا کرے گا اور اب اس کو جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں یہ کہا جاتا ہے برے کو گھر تک پہنچا کے رہنا کہ اب یہ کہ اسے کہیں راستے میں چھوڑے گا نہیں بلکہ برائی کی آخری منزل تک پہنچائے گا علیہ نواز نبی آتے ہو شیطان فقان امر الغاوین تو وہ ہو گیا گمراہوں میں ولاؤ شینا لڑفانہ ہو گیا ہم چاہتے تو اسے ان آیات اور جو بھی اس کے پاس علم تھا اس کے ذریعے سے ہم اسے اور بلند کرتے اور اونچا مقام دیتے نہ کن نہ مگر وہ تو زمین کی طرف دھستا چلا گیا یہ زمین کی طرف دھسنا کیا ہے ایک ہمارا جسد ہے یہ حیوانی جسد یہ زمین سے آیا ہے منہا خلق اور اس کے تقاضے ہیں ایک وہ روح ہے جو عہد کر کے آئی ہے اگست ہو کے رقبے کو ان کے درمیان کشاکش ہے روح چاہتی ہے اوپر اٹھنا کل شعین شاہین گرجی اور کی ہر شے اپنی بنیاد اور اپنی جڑ کی طرف اپنے لمبے اور سرچشمے کی طرف لوٹنا چاہتی ہے لہذا روح اوپر اٹھنا چاہتی ہے وہ اوپر سے آئی ہے یہ جسم جو ہے یہ ہمارا حیوانی جشن یہ زمین سے آیا ہے اس کی ساری توجہات زمین کی طرف ہے یہیں کا مال و متا ہو یہیں سے اس کی خوراک آ رہی ہے یہیں سے اس کی تقویت کا سامان آ رہا ہے ساری چیزیں یہ اب یہ جو کشاکش ہے انسان کی روح وہ اللہ کی طرف جانا چاہتی ہے اور یہ جسم جو ہے یہ دنیاوی لذتوں میں عیش میں دنیا کے اندر جو ہے حلال سے حرام سے جو بھی حاصل کیا جا سکے بابر میں عیش کوش یہ عالم دوبارہ نہیں اب اگر کوئی شخص فیصلہ کر لیتا ہے زمین کی طرف بیٹھنے کا تو گویا کہ اب اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ محروم کر لیا فنسل منہا اب روح ستکتی رہے گی احتجاج کرتی رہے گی سسکتی رہے گی ایک وقت میں آ کر شاید وہ مر جائے اس میں موت وارد ہو جائے اور وہ زندہ ہونے کی شکل میں بھی وہ در حقیقت ایک مقبرہ بن جائے یا تازیہ بن جائے کہ روح اس کے اندر دفن ہو چکی ہے تو نظر آ رہا چلتا پھرتا انسان حقیقت میں وہ اب وہ انسان تو بر چکا اندر روح جو ہے وہ دفن ہو چکی اب جو چل رہا ہے وہ حیوان انسان چل رہا ہے وہ انسان انسان جو تھا وہ تو مر چکا تو یہ ہے ولا کنحل زمینی خواہشات زمینی آرزویں یہ نچلے درجے کی سفری قسم کی خواہشات سفری آرزویں اور امنگیں وہ تباہ ہوا ہو اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی وہ مسل ہو کا مسل کل تو اس کی مثال کتے کسی ہے ان انتہمی ہی یلحس اور تسلک کو یلحس وہ ہر وقت ہی ہانپتا رہتا ہے کوئی اس کے اوپر بوجھ رکھیے تب بھی ہانپے گا اور ویسے بھی وہ اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے ہانپتا رہتا ہے اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ نے تو اس کو اپنی نعمتیں عطا کی لیکن وہ ان کی قدر کرنے کی بجائے اس کتے کے مانند ہانپنے لگا اور زمین ہی کی طرف اور کتا آپ نے دیکھا ہوگا چلتا ہوا سونگتا جاتا ہے زمین کو ہر وقت سوگے گا زمین کو ظاہر کا مسل القوم قوم الگی رکھ کر نا آیا یہی مثال ہے اس قوم کی بھی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور یہاں پھر نوٹ کیجیے کہ پاکستانی قوم اس کی سب سے بڑی مثال ہے پاکستان کا بن جانا موجودہ تھا کسی حساب کتاب میں آنے والی شے نہیں پھر پاکستان کا قائم رہ جانا موج تھا انگریزوں کو بھی اور ہندوؤں کو بھی یقین تھا کہ پاکستان قائم نہیں رہ سکتا وائبل نہیں ہے ختم ہو جائے اس لیے کہ پاکستان قائم رہا سن پینسٹھ میں اس کا بچ جانا موج تھا اتنی یقینی بات تھی کہ B B C television کے اوپر دکھا دیا گیا فال آف لاہور لاہور جو ہے وہ بھارتی فوج داخل ہو چکی ہے قبضہ کر چکی ہے اتنی یقینی بات ہے شام کو جم خانہ میں شراب پینے کا پکا پروگرام تھا لیکن خوف خاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر شاید ہمارا کوئی گراؤ کیا جا رہا ہے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے کیا ہوا ہے جہاں ہم غافل پڑے ہوئے تھے ریزسٹنس کیا ہوتی ہے لیکن بجائے اس لیے وہ یہ سمجھتے کہ یہ غافل ہیں اور ریزسٹنس اس لیے نہیں ہو رہی ان کے دلوں میں سعودی فی قلوب الزین کفر الروب میں ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا روب پڑ گیا پاکستان بچ گیا تو یہ ساری چیزیں معجزے پر معجزے ہیں لیکن یہ سب اس لیے تھا کہ ہم اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا اسلام کے نام پر اسے تجربے گاہ بنائیں گے اسے ایک نمونہ بنا دیں گے پوری دنیا کے لیے پوری دنیا دیکھے گی کہ اسلام کیا ہے اسلام کا عادلانہ نظام کیا ہے قائد اعظم نے کہا تھا ہم اس لیے پاکستان چاہتے ہیں کہ ہم عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں وہ کہاں ہے کا منہا ان تمام آیات سے ہم نکل بھاگے ہیں شیطان کی پیروی کی ہے اور جو حال ہوا ہے دو لفظ ہو چکے ہیں اور ابھی کیا حال ہوگا جو نئی صورت حال جو ہے اس ملک کے اندر اب خدمت ہونے لگی ہے پکنے لگی ہے اس کی صورت حال کیا بنے گی یہ بندہ ظال کا مسل القوم الدین کر ضرور آیات ہے یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جس نے ہماری آیات کو جٹلایا فخص وسرا میں اتفق کروں اے نبی آپ یہ چیزیں سنا دیجئے شاید یہ تفقر کریں شاید کہ یہ غور کریں آپ یہ باتیں ہماری سنا دیجیے سا مثلا قوم کزبوب آیات نا بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ انفسن قانون یسلمون اور وہ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم ڈھاتے رہے یاد اللہ فہو المحتلی جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے محمود قلعۂ قحم الخاصرون اور جس کی گمراہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر قائم ہو جائے تو وہ تو تباہ ہونے والے ہی ہیں وکر زران علیہ جہنما کثیر دن اب یہ تیسری بات آ گئی حکمت قرآن کی دیکھیے پہلے وہ عہد السط جو عالم ارواح میں ہم نے کیا تھا اچھا اس عہد الفط کے حوالے سے ہم پر یہ بات واضح ہو گئی ایک ہمارا روحانی وجود ہے اور ایک ہمارا حیوانی وجود ہے اگر ہماری توجہ اور ساری دلچسپی حیوانی وجود پر ہوگی تو ہم ظاہر بات ہے کہ پھر اس بلعام عام دن باورہ کی مثال بن جائے گی انفرادی سطح پر بھی اور قومی اور اجتماعی سطح پر بھی اب تیسری بات آ رہی ہے کہ انسانوں میں سے کثیر انسان وہ ہے جو نظر آتے ہیں انسان حقیقت میں انسان نہیں ہے حیوانوں کی سطح پر بلاقت ذرا نالے جہنم اور الجن جن انس ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انس لہم قلوب اللہ کا ہونا بیا ان کے دل تو ہے لیکن ان سے غور نہیں کرتے تفقع نہیں کرتے وہ لہم آئن اللہ سے رونا بیا ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ورم آزان لائیس ماؤن اب ان کے کان ہے لیکن ان سے سنتے نہیں کل انعام یہ چوپاوں کے مانندے بلحم اور بلکہ ان سے بھی گئے گزرے الائے قحم الغافلون یہی لوگ ہیں کہ جو غافل ہیں یعنی یہ کہ جب انسان ہدایت سے منہ مو موڑتا ہے اور جب ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر کر دیتا ہے اور ان کی سماج پر کانوں پر مہر لگا دیتا ہے ان کی آنکھوں پر پڑ اب یہ کیا رہ گئے اب یہ انسان نہیں رہے ان کے دل تو ہے تفقوں سے خالی ہے مور لگ چکی ہے آنکھیں تو ہے حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہی ہے کتا بھی دیکھ لیتا ہے گاڑی آ رہی ہے مجھے بچنا ہے انسان نے بھی دیکھ لیا لیکن یہ دیکھنا حیوانی دیکھنا ہے انسانی دیکھنا تو کچھ اور ہوتا ہے کسی شے کو دیکھے اس کی حقیقت پر غور کرے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا لیکن یہ انسانی دیکھنا جو ہے دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز وہ دوسری قسم کا دیکھنا سیکھو دوسری قسم کا سننا سیکھو وہ سننا جو دل سے سنا جاتا ہے وہ دیکھنا جو دل سے دیکھا جاتا ہے لیکن جب ان کے دلوں پر مہر ہو گئی ان کے کانوں پر مہر ہو گئی ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے اب ان کا حال کیا ہے لہم قلوب اللہ لالس بیا و لہم آیونس سے رو بیا و لہم آزان اللہ بیا الائے کا کل انعام بلوم یہ چوپاوں کے مانز ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے اس لیے کہ چوپاوں کو تو اللہ نے پیدا ہی اس لیول پر کیا تھا ان کو پیدا کیا تھا بہت اونچے مقام پر یہی صورت التین کا مضمون ہے وہ تین و و زیتون سیدین و حاد البلد المین لقد خلق انسان فی افسل تقریب سب رد اللہ اسفل انسان پیدا کیا گیا اس بلند ترین مقام کے اوپر مسجود ملائک لیکن پھر جب یہ گرتا ہے تو گرتا ہے تو سب سے نچلوں میں سب سے نیچے ہوتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں الاق کلام ولوم ابل الاق الغافلون یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں اس دنیا میں رہتے حیوانوں کی طرف کھایا پیا چرا چرا چگا اور جو ہے بس دنیا کی لذتیں اٹھائیں اور مر گئے کچھ ہوش نہیں تھے کیوں ہم پیدا کیے گئے کون ہمارا خالق ہے کون ہمارا مالک ہے زندگی کاہے کے لیے ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی وہ مرنے کے بعد کہیں کسی کے سامنے حاضری ہے کوئی جواب نہیں کچھ نہیں کوئی ہوش نہیں ولی اللہ لکھباؤ الحسنہ اور تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں ہو بہا تو پکارو انہیں اس کے ذریعے سے پکارو اللہ کو ان کے ذریعے سے ایک نقطہ یہاں نوٹ کر لیجیے قرآن مجید سے کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ صفت ثابت نہیں ہوتا ویسے حدیث میں ہے میں صرف بیان کر رہا ہوں قرآن میں نہیں قرآن میں اللہ کے لیے لفظ آتا ہے نام اسما یہ سب اللہ کے نام ہے ویسے یہ کہ صفاتی نام ہے یہ دوسری بات ہے لیکن یعنی صفات کا لفظ جو ہے صفت کا لفظ اللہ کے لیے ایجابن مثبت طور پر قرآن میں کہیں نہیں آیا نام ہے اللہ کا اور نام جو ہے در حقیقت کسی ایک ہی شے کے سو نام ہو سکتے ہیں تلوار کے پانچ ہزار نام ہیں تلوار تو ایک ہی شے ہے نا لیکن اس کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے بہت سے نام اس کے عرب رکھ لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان ناموں میں سے کچھ قرآن میں بھی آئے ہیں کچھ ایک حدیث ہے حضرت ابو حرا سے رضی اللہ تعالیٰ جس میں کہ حضور نے ننانوے نام گنوائے ہیں کہ اللہ کے یہ ننانوے نام ہیں اور ان کے ذریعے سے تو اللہ سے دعا کی جائے تو اس کے ناموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ہو بے ہا اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو اس کے ناموں کے حوالے سے یا ستار ہو یا غفار ہو یا کریم ہو یا علیم ہو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے تو یا یا اللہ ہو ظاہر بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ بھی اللہ کا سب سے بڑا نام سب سے اہم نام ہے اس حوالے سے اس کو پکارو دعا کرو اس کے ناموں کے حوالے سے وہ ضرور لذیذ یلحدون حد نفی اور چھوڑ دو دفاع کرو ان لوگوں کو کہ جو اس کے ناموں میں کجی نکالتے ہیں لحق کہتے ہیں ٹیڑھ کو یہ قبر جو ہوتی ہے سیدھی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے لہد والی جس میں کہ بغلی قبر اس میں وہ ٹیڑھا راستہ بنتا ہے جس میں کہ اتارا جاتا ہے قبر کو تو اسماء الہی میں لہت الحاق جو ہے تو یہ ہے کہ ان کا غلط استعمال کیا جائے انہی ناموں کے حوالے سے ان کے مراقبے کر کے ان کے اندر تاثیرات ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان کے غلط استعمالات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اللہ سے خود اپنی دعا کے لیے ان کو ذریعہ بنایا جائے لیکن ان کو لوگوں کے لیے نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنانا یہ گویا کہ الحاظ ہو جائے گا غلط استعمال اور دوسرے یہ کہ بعض اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں ان میں ایک ہی کے حوالے سے پکارنا وہ بھی الحاظ ہو جائے گا المعز المزل یہ اب جوڑا ہے وہی عزت دینے والا ہے وہی ذلت دینے والا ہے لیکن اگر آپ نے یا مزلو یا مزلو یا مزلو کہنا شروع کر دیا تو یہ لحاظ ہو جائے گا اے ذلیل کرنے والے اے ذلیل کرنے والے اے زلیل کرنے والے یہاں دونوں لفظ آنے چاہیے یا معز ہو یا مزلو اے وہ کہ جو عزت دینے والا ہے اور اے وہ کہ جو ذلیل کرتا ہے یہ دونوں نام جو ہے الرافع والخافظ ایک وہ ہے کہ جو اٹھانے والا ہے اونچا کرنے والا ہے اور نیچے گرانے والا ہے وہ الخافظ بھی ہے اور بھی ہے المعز بھی ہے المدل بھی ہے المحی بھی ہے الممیت بھی ہے زندہ رکھنے والا بھی ہے موت مارد کرنے والا بھی ہے تو یہ جو جوڑوں کے نام ہیں ان کو ساتھ ساتھ ہی ہمیشہ رکھنا چاہیے بطر الدین سعید ماکان القریب وہ بدلا پائیں گے اپنے اعمال کا وہ ممن خلق نہ امت الحدون الحدود ابھی آدلود اور جو انسان ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں یقیناً ہر دور میں کچھ لوگ رہے ہیں ایسی جماعتیں رہی ہیں اور جیسے کہ حضور نے ضمانت دی ہے کہ میری امت میں ایک طبقہ ایک جماعت ایک گروہ ضرور لا تزال فی امتی طائفت فت علی الحق حق پر قائم رہے گی تو فرمایا وہ یادون بالحق جو حق کی ہدایت بھی دیتے رہیں گے اور بہی یا اور حق ہی کے ساتھ عدل بھی کرتے رہیں گے بلظین قدم آیات نا شدہ جو ہوں منحص اللہ عالمون باقی رہے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں تم رفتہ رفتہ سہج سہج ان کو لے آئیں گے وہاں سے جہاں انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا استدراج اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص کفر کے راستے میں بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس کی کامیابیاں دنیا میں بڑھتی جا رہی ہیں وہ اور بڑھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے اللہ کا فضل ہو رہا ہے مجھ پر حالانکہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی دراز کی ہے تاکہ اور گناہ جو اس نے کمانے ہیں وہ کما لے اس کو استدراج کہتے ہیں اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے بسا اوقات ایک انسان غلط راستے پر چل رہا ہے لیکن وہ اس استداد کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتا میں صحیح راستے پر تبھی تو اللہ کی رحمت آ رہی ہے تبھی تو مجھے کامیابی مل رہی ہے قدم قدم پر جو ہے کامیابی میری قدم بوسی کر رہی ہے نہیں یہ استدراج ہے ہوں من ہے ہم آہستہ آہستہ انہیں پکڑ لیں گے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا وہ عملی نہ ہوں آپ ان کو ڈھیل دیں گے ان قیدی متین میری چال بہت مضبوط ہے جب وہ مچھلی جو ہے کانٹا اس کی حلق میں اب پھنس چکا ہے اب اس کی دوڑ جو ہے آپ ڈھیل کرتے رہیے کوئی حل نہیں ان میں قیدی متین کہیں جانے والی نہیں اب اللہ یہ تفکر کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے ماں بے صاحب ہند من جنہ ان کے جو ساتھی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی جنون نہیں ہے کوئی جن ان پر نہیں آ گیا ہے یہ بھی وہی انداز ہے سرچنگ کوشچن ذرا غور کرو کبھی تم نے سوچا ہے کیسے دیتے ہو تم کبھی سوچا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے ان کی سیرت ان کا کردار ان کی شخصیت ان کی تہارت ان کی صفائی نظافت یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ ان پر کوئی جن آ گیا یا ان کا کوئی دماغی توازن سیکھ نہیں رہا ماں بے صاحب ان جن کوئی ان کو جنون نہیں ہے کوئی جن ان کے اوپر نہیں آ گیا یہ ہوا اللہ نظیر مبیر نہیں ہے یہ مگر ایک واضح طور پر خبردار کر دینے والے اولم یندروفی ملکوتی سماوات مطلب مما خلق اللہ من شیخ اور کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں وہ ان آسان یا پورک قدر طرب ہوں اور کیا انہیں یہ گمان نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی مہلت ختم ہوا چاہتی ہو ان کی اجل لیکن لے امت ان اجل ہر قوم کے لیے ایک اجل معین ہے تو تم کیسے نچنت ہو گئے ہو ہو سکتا ہے کہ تمہاری وہ اجل اب قریب آ چکی ہو ان یقون قد اقترب اجل ہوں فبی ائی حدیث بادہ یومنون تو اب اس کے بعد اور کس شے پر کس بات پر یہ ایمان لائیں گے من یضل اللہ فلاح اللہ جس کو اللہ گمراہ کر دے گا یا جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق سب ہو جائے گی اب اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں یدر ہوں فی تجانی یا مہون اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو کر آگے بڑھتے ہوئے یا سلون آتے تیانہ مرسا ہے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی آپ ہمیں بہت ڈراتے رہتے ہیں قیامت قیامت قیامت کب آئے گی کب لنگر انداز ہوگی اور انما علم عند عمدہ ربی کہہ دیجیے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے لا جلدی ہاں وقت ہاں اللہ نہیں روشن کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر خود وہ اس کا وقت سوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں کسی فرشتے کے علم میں نہیں ہے کسی کے علم میں نہیں ہے وہی ہے لا یو جلدی وقت اپنے اس وقت معین کے اوپر خود ہی اسے روشن کرے گا سکولت سے سماوات مطلب ویسے وہ آسمانوں اور زمین ہی کے اندر اٹھی ہوئی ہے حمل اسی کے اندر ہے اس کا یعنی یوں سمجھیے کہ ہر شے کے اندر جو تخلیق کی گئی ہے اس کی فنا بھی اسی شے میں موجود ہے ہر تخلیق جو ہے اس کی ایک اجل مسمہ ہے تو گویا کہ اس کی موت اس کے ساتھ ہی ہے ہم اپنی موت اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں اسی طرح یہ کائنات جو ہے جس کی تخلیق کی گئی ہے یہ گویا کہ وہ جو جیسے کسی کا حمل ہوتا ہے عورت کا وہ حمل لیے پھر رہی ہو اسی طریقے سے یہ کائنات اپنی اس قیامت کو اٹھائے پھر رہی ہے سکولت پھر سماوات آتے و لڑک لات آتی کو ملنا مقصد لیکن نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک یا سلون کا کرنا کا حقیقہ اے نبی آپ سے تو اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں آپ کو یہی فکر دامن ہے قیامت کب آئے گی حالانکہ آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں یہ ہمارا معاملہ ہے اور انما علم عند اللہ کہہ دیجیے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اکثر لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے اللہ کہہ دیجیے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے خود اپنی جان کے بارے میں بھی نہ کسی نفے کا اور نہ کا اللہ ماشاء اللہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے وہ کن تو عالم من الخیر اور اگر مجھے علم غیب حاصل ہوتا تو میں تو بہت سا خیر جمع کر لیتا میرے پاس میں غیر نہیں ہے جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے سورہ نام میں کہہ دیجیے میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس علم غیب ہے نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے جو ہیں وہ میرے قبضۂ قدرت میں ہیں کچھ بھی نہیں بلاؤ کن تو عالم الغیب اگر غیب کا علم میرے پاس ہوتا لستا سب تو میرا خیر تو میں نے بہت سا خیر جمع کر دیا ہوتا وہ ماں مث سو اور مجھے کوئی تکلیف آتی ہے نا ان انا الا نذیر و بشیر یو یومنون نہیں ہوں میں کچھ بھی مگر یہ کہ بشیر اور نذیر ہوں خبردار کرنے والا بشارت دینے والا یہ قومی یومنون ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان والے ہوں وہ نبی خلق کو نفس واحد وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے وہ جالا منہا گاؤں جہاں اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا نہ انہا تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف اس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں سورہ بقرہ میں بب ماں ماں کا لک کہ یہ جو معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا اس میں یہاں جہاں اولاد کا معاملہ ہے وہاں ایک تسکین بھی ہے سکون بھی ہے فلما تغشاہ تو جب شوہر ڈھانپ لیتا ہے اپنی بیوی کو حملت اور اسے حمل ہو جاتا ہے اور وہ ہلکا حمل ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی حمل ٹھہر گیا ہے فبرت رہی تو وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہتی ہے فلما اسقلت جب بوجھل ہو جاتی ہے ربا ہوا تو اب وہ دونوں اللہ کو پکارتے ہیں اپنے رب کو لائن آتے نا صالحن اے اللہ اگر یہ بچہ تو ہمیں عطا کر دے گا صحت مند صحیح درست ہر نک سکھ سے صحیح ہو اس کے تمام آزاد درست ہوں لائن آتے شاکرین تو ہم بڑا شکر ادا کریں گے بڑا ہم تیرا احسان مانیں گے بلما آتا ہوں سالحن اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا درست بھلا چنگا بچہ جالا لہو شرکا اب اس نے شریک ٹھہرا دیے یہ فلاں بزرگ کے بازار پہ میں گئی تھی ان کی نگاہ کرب ہوئی ہے اور یہ فلاں جو ہے دیوی کی کرپا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اولاد مل گئی ہے دیا اللہ نے اور اب یہاں اس کے لیے دیوی اور دیوتا یاد آ گئے فتح اللہ عما آیوشن تو اللہ بہت بلند و بالا ہے ان کے شک سے آیوش رکون مالا یخلق و شعین یخلقون کیا وہ ان چیزوں کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو کوئی شہ تخلیق کرتے ہی نہیں وہ تو خود مخلوق ہے فرشتے ہیں تو مخلوق ہیں جنات ہیں تو مخلوق ہیں انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں اولیاء اللہ ہے تو مخلوق ہیں تو خود مخلوق ہیں سب کے سب مخلوق ہیں ہے یخلقون ولا ولا یس فتر نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ وہ اپنی مدد پر قادر ہیں وہ تو سب کے سب جو ہے اللہ کے بندے ہیں ان تدوں میں الہدا اب یہاں پر تدریجن بات لائی جا رہی ہے ان کو کہ جو ان کے اصل جو ڈیٹیز ان کی ہیں وہ تو سمجھتے ہیں دیویاں ہیں دیوتا ہیں وہ تو اوپر ہیں وہ تو انویزیبل ہیں ہم نے ان کے نام پر یہ بت تراش لیے ہیں تو چاہے رادا کرشن ہو چاہے کوئی اور فلسفی ہو وہ کہے گا یہ کہ ہم بتوں کو نہیں پوج رہے ہم بھی جانتے ہیں یہ پتھر ہے پتھر کے سوائے میں کیا ہے یہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں پتھر ہے لیکن عام طور پر ان کے ہاں آدمی جو ہے عوام کی سطح پر وہ پھر انہیں کو سمجھ بیٹھتا کہ یہی ہے اور چوبتا ہے چاٹتا ہے جو بھی کرتا ہے ان کا دھون پیتا ہے ان کے سامنے ڈنڈوت کرتا ہے ان کے سامنے جو ہے حلوے مانڈے پیش کرتا ہے تو عوامی سطح پر ذہن میں یہی آ جاتا ہے کہ یہی ہے معبود جن کو کہ ہم پوج رہے ہیں اور انہیں کے اندر قدرت ہے ہماری مشکل کشائی کی اب ادھر وہ کھا رہا ہے ان تنوع میں ہوتا اگر تم پکارو انہیں ہدایت کے لیے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں لا تب حکم وہ تمہاری طرف ہی نہیں کر سکیں گے سواؤ نہ برابر ہے تم پر کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو ان امن دون اللہ عباد الم سال ہاں جنہیں تم پکار رہے ہو جنہیں دیوتا اور دیوی بنا لیا ہے فرشتے ہیں یا اور بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں الم بادم وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں فد او ہم فد سجیب ان کو تم تو پکارو ان کو اور پھر دیکھو اگر تم سچے ہو تو پھر ان کی طرف سے تمہیں کوئی جواب ملنا چاہیے کوئی وہی آنی چاہیے لیکن یہ کہ ہم نے تو انہیں تمہاری اس مل کے آئے گا قرآن مجید میں آگے چل کر کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو کافر تھے ہمیں تو پتا نہیں تھا کہ تم ہمیں کو کاٹتے رہے ہماری دعائی دیتے رہے اور ہم سے مانگتے رہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شہن للہ ہمیں کیا پتا تم نے یہ ہمارے ساتھ حفاقتیں کی ہیں ہمیں تو کوئی معلوم نہیں تو وہ تو کہنے قابل ہیں ہم اب یہاں بتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ام لہوم ارجن یم ہم شو کیا ان کے پاؤں ہیں تم نے بنا تو دیے پاؤں کیا چلتے بھی ہیں ان سے ام لہوم اے دن لب شونا چونا ہاتھ بھی تم نے بنا دیے ان کے لیکن کیا یہ اس سے پکڑ بھی سکتے ہیں ام لہم آئن یبصرون بہا کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہوں ام لہم آزان یسمعون بہا یا ان کے جو کان ہیں ان سے یہ سنتے ہیں قل ادعوا شرکاءکم اے نبی اب کہہ دیجئے اب یہ قول فیصل ہے جس حضرت ابراہیم سے کہلوا دیا گیا تھا انی بڑی ام مما تشرکون اور تم جاؤ بھی کچھ تمہارے یہ معبود ہیں جو میرا بگاڑنا چاہیں بگاڑ لیں مجھے کوئی خوف نہیں قل ادعوا شرکاءکم اے نبی ان سے کہہ دیجئے پکار لو اپنے سارے شریکوں کو سمکی کیدون اور پھر میرے خلاف جو چالیں کر سکتے ہو چل لو جو بھی اقدام کر سکتے ہو کر لو فلا تم ضرور مجھے کوئی مہلت نہ دو میں تم سے کوئی درخواست نہیں کرتا کہ میرے ساتھ نرمی کرو مجھے مہلت دو جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو اپنے سارے معبودوں کو پکار کر ان ولی اللہ اللہ نزل الکتاب میرا ولی میرا پشت بنا میرا مددگار میرا حمایتی میرا حفاظت کرنے والا وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب مجھ پر نادی کی وہ یا صالحین اور وہ اپنے سال بندوں کا ولی ہے ان کا ساتھی ہے مددگار ہے کچھ پناہ ہے وہ ندین تدول نہیں لا ہوں نسرکوں جنہیں تم پکار رہے اس کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کی استطاعت ہی نہیں رکھتے ان کے اندر طاقت ہی نہیں بلا الفتا ہوں سرون نہ وہ اپنی جان بچا سکیں گے وہ ان تد مدر ہودا لایسما ہو اگر تم انہیں ہدایت کے لیے پکارو کہ ہمیں کوئی ہدایت دے جیسے ہم اللہ کو پکارتے احجن اثرات الگ گستفی عہد اثرات گستفی تو وہ تو تمہیں لاش وہ سنتے ہی نہیں تم پکارتے رہو بتلا ہوں ضرور اے کہ ہم لائف اور تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ دیکھتے ہی نہیں خزل اف و امر بالعرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آخر میں پھر حضور سے خطاب یا اکثر مکی صورتوں میں ہوتا ہے اس کتاب پر حضور سے التفاط حضل اف اے نبی اف کو درگزر کو تھام لیجئے یعنی آپ ان سے زیادہ بحث میں ان سے زیادہ کسی تلخی میں کسی اس طرح کے معاملے میں الجھیے نہیں معاف کیجیے چھوڑیے ان کو دفاع کیجیے خود الف معمول بن مقرف اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیے جو بھی اچھی بات ہے اس کی طرف دعوت دیتے رہیے آپ کا کام ہے دعوت دینا وہ عارض علی جاہلین اور جو آپ سے الجھنا چاہے ان سے اعراض کیجیے خام خواہ جیسے کہ آگے آئے گا سورہ فرقان میں وہ اضافہ تھا بحم الجاہل کالو سلامہ جب جاہل الجھنا چاہتے ہیں ان عباد باد الرحمان سے وہ کہتے ہیں سلام ہم آپ سے جاہلی ہم جاہلوں کے سر نہیں لگنا چاہتے منہ نہیں آنا چاہتے تو فرمایا آپ یہ تین الفاظ آئے ہیں خود الوف یہ ایک دائی کے لیے بڑی بنیادی چیزیں ہیں واف کرتے رہنا درگزر کرتے رہنا ومر بلعف اور بھلی بات کا اچھی بات کا حکم دیتے رہنا وہ عارض علی جاہلی اور جو الجھنا چاہیں جاہل ہو جو جذباتی لوگ ہیں مشتعل مزاج ہیں ان سے اعراض وہ اما یون جگن نہ کبھی نہ شیطان نظون اور اگر کبھی کوئی چھوت لگ ہی جائے آپ کو شیطان کی طرف سے نزا کھینچ لینا نظر مس کر جانا چھو جانا چھوت عین اور غین کا یہ فرق ہو گیا یعنی یہ کہ کبھی آپ کو غصہ آئی جائے آخر ظاہر بات ہے بربنائے کبھی بشری کبھی غصہ آئی جاتا ہے آخر آئی گیا تھا حضور کو غزوہ احد میں کیسا یاد اللہ قومن خزم وجہ نبی کیسے اللہ ہدایت دے گا اس قوم کو جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رکھ دیا غصہ آ گیا تھا لہ نام کبھی نبی آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے ہدایت اور ضلالت کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے اسی طریقے سے اے نبی اگر کبھی غصہ آ جائے فرمایا کبھی شیطان نظر فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو ان نہو سمی اور یہ پھر آگے چلے کر حامی مسجدہ میں بھی یاد آئے گی ان نہ ہو سمی اور علیم یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ان نہ تقوا ادا قائد میں شیطان تبت کروں اور یہی روش ہے تقوا والوں کی جن لوگوں کے اندر تقوا ہوتا ہے جب ان پر کوئی گزر ہو جاتا ہے شیطان کے کسی سائے کا ادا طائف من شیطان شیطان کا کوئی ان کے اوپر گزر ہو گیا تو سایہ پڑ گیا تصف کروں فوراً وہ چوکن میں ہو جاتے ہیں فوراً ہوش میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہم پر کچھ اثر پڑ گیا تھا کچھ عارضی طور پر کچھ غفلت سے کاری ہو گئی تھی جیسے کہ خود حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ان لہولہ یوغان و بھی میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے میں انہیں اللہ سبین فبین الفی کل یوم اور میں روزانہ ستر ستر مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے بیچ کے اوپر حجاب وہ بہت اور شے ہے اور حضور کے قلب مبارک پر حجاب آپ کے قلب مبارک کا حجاب جو ہے وہ ہماری سو حضوریوں لاکھوں حضوریوں سے بڑھ کر جو ہے وہ حضوری کے درجے میں ہوگا لیکن جو انٹینسٹی ہے جو تعلق ماندہ کی انٹینسٹی ہے اس میں ذرا سی کمی بھی آ گئی ہے تو اس سے حضور نے تعبیر کیا کہ میرے بھی دل پر کبھی کبھی حجاب آ جاتا ہے ان یوغان و والا قلبی انٹینسٹی تو کم ہو گئی نا یہ بجلی جس پاور کی ہے ذرا سی کم ہو جائے گی تو ایک دفعہ تو آپ کو محسوس ہوگا اندھیرا ہو گیا حالانکہ بجلی ہے روشنی ہے اندھیرا نہیں ہوا ہے لیکن اس کی پاور کم ہوئی ہے تو فرمایا کہ ان نہ والا سفر اللہ سب امر رقم فی کل لے جاؤ اندر ندی نا طائف شیتان تذک کرو تو فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں یاد کرتے ہیں فائدہ ہوں مبصرون اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں انہیں حقائق نظر آنے لگتے ہیں وقتی سا جو سایہ پڑ گیا تھا اس سے وہ فوراً نکل آتے ہیں وہ اخوان ہوں یا مدون ہوں باقی جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں شیطان گھسیٹ کر لے جاتے ہیں فرغئی وہ اس کجی کے اندر وہ گھسیٹتے ہوئے دور تک پہنچاتے ہیں جیسے ملم بن باورا کو پہنچایا کہ اسے آخری حد تک پہنچا کر دم لیا تو شیطانوں کا جو ولی ہوگا پھر شیطان کا تو اس کے اوپر زور چلے گا لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان پر تو شیطان کا اختیار ہے ہی نہیں وہ تو یہ کہ جیسے ہی ذرا سا ان کے اوپر کوئی اثر پڑا بھی وہ سایہ سا آیا بھی تو فوراً چونک گئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے سم یقصرون پھر وہ کمی نہیں کرتے اسے آخری منزل جو ہے گمراہی کی وہاں تک پہنچا کر رہتے ہیں ویزا علم چاہتے ہند بے آیا اب دیکھیے یہ عمود ان دونوں صورتوں کا خاص طور پر انعام کا آیت لاؤ نشانی لاؤ موجہ دکھاؤ نبوت بنوانا چاہتے ہو رسالت بنوانا چاہتے ہو تو دکھاؤ موجودہ ہستی موجودہ جیسے موسا کو ملے جیسے عیسیٰ کو ملے وغیرہ وغیرہ اب اس کو سم اپ کر رہے ہیں فیضا پیزا بے آیا اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی موجودہ نہیں لائے انہوں نے کہا نالج سمے تھا کیوں نہیں کوئی چن کر لے آتے کہیں سے چھانٹ کر لے آتے تو تمہارا دعویٰ یہ ہے تم اللہ کے رسول ہو محبوب ہو تو کیا وجہ ہے کیوں رہ گئے کس وجہ سے نالج کا بہتا کہیں سے کوئی چھانٹی کر کے کہیں سے کوئی لے آتے تب ما یوہا الیا اس زمن میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا یہ تفسیر کبیر میں امام راضی کی تفسیر میں کہ حضور کے ایک چھپی ذات بھائی تھے اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن حضور سے ہمدردی رکھتے تھے ساتھ رہتے تھے تعاون کرتے تھے جہاں کہیں حضور جاتے تھے دل میں نرمی تھی ان کے اور امید تھی حضور کو کہ ایمان لے آئیں گے لیکن جب آخری معاملہ یہ ہوا کہ جو سرداران قریش تھے انہوں نے گویا کہ ان کے اپنے زوم میں انہوں نے حجت قائم کر دی اے نبی یہ موجودہ دکھا دو اے محمد چلو مان لیں گے چلو یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو وہ سب سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا تو جب یہ ساری باتیں حضور نے کرنی میرے اختیار میں نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اللہ جب چاہے گا دکھائے گا میرے اختیار میں نہیں ہے تو پھر وہاں سے حضور جب اٹھے تب وہاں تو شور مچ گیا پھر ظاہر بات ہے وہ تو تالی پٹ گئی ہوگی کہ بس رہ گئے ان کی اب تو یہ تو ہمارے جو عوام ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ ہمارے سردار تو جیت گئے اس لیے کہ یہ تو ناکام رہ گئے انہوں نے تو آخری درجے میں کہہ دیا یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو یہ موجودہ نہیں تو یہ دکھا دو یہ نہیں تو یہ دکھا دو کوئی بھی نہیں دکھا سکتا تو اس کے بعد جب حضور کے ساتھ وہاں سے حضور دل گرفتہ ہو کر اٹھے اور آئے تو ساتھ وہ زاد بھائی بھی تھا اس نے کہا کہ محمد آج تو آپ کی قوم نے آپ پر حجت قائم کر دی ہے اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا یعنی یہ ہے کہ جو اثر پڑتا تھا لوگوں کے اوپر کہ اب تو حجت آپ پر قائم ہے جس کو میں نے کہا تھا سورہ رام کا وہ مقام ان کا نہ قبر آنے کا فتب نفق اعراد ہو ہوں بے آیا اے نبی اگر آپ پر بہت بھاری گزر رہا ہے شاخ گزر رہا ہے ان کا اعراض تو اگر آپ میں طاقت ہے تو کہیں زمین میں سلنگ لگا لیجئے کہیں آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے اور کہیں سے جہاں سے آپ لا سکتے ہو لے آئیے ہم نہیں دکھائیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ انسان اس کو اپنے اوپر تاری کرے اس صورت حال میں ویژلائز کرے اپنے آپ کو تو کس قدر ذیت میں اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آ چکی تھی ویزا ان چاہتے آیا اور جب آپ نہیں لائے ان کے پاس کوئی نشانی قارو اور کہا ہاں نہیں لے آئے کہیں سے اور بولے مایو ہائی لیا کہہ دیجیے میری حیثیت تو صرف یہ ہے کہ میں پیروی کر رہا ہوں اس کی کہ جو میری طرف وہی کی جا رہی ہے اس سے بڑا میں نے دعویٰ نہیں کیا نہ خدائی کا نہ کوئی علم غیب کا دعویٰ کیا نہ میں نے یہ کہا کہ اللہ کے خزانے میرے دستے تصرف میں ہیں میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا ہاضا بسائے رب اور یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں ہیں جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں میں خود پیروی کر رہا ہوں اس کی اور تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہدم و رحمت القومی اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لانے والے ہیں وہ اضاف القرآن فسم اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم اسے پوری توجہ سے سنا کرو سمیہ یسماؤ کے معنی سننا اور استماع یسما پوری توجہ کے ساتھ ارتکاز توجہ کے ساتھ سننا کان لگا کر کان بھر کر سننا وان سے تو خود خاموش رہا کرو اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں وہ حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے پیچھے جہری قرآت میں پڑھنا نہیں چاہیے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو آپ کو پوری توجہ سے امام کی قرآت کو سننا چاہیے خود پڑھنے کی طرف توجہ کریں گے تو پھر اس کے سننے کی طرف توجہ جو ہے وہ نہیں رہے گی اور یہاں خاص حکم بھی ان سے تو خود خاموش رہو لال لکھن کو تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسَكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے جی ہی جی میں تضرعن آجزی کرتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے اس آجزی اور گڑگڑانے کی انتہا ہے وہ دعا جو میں نے نقل کی ہے جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے میرا کتاب چاہے اس کے آخر میں مقام ابدیت اللہ عمنی عبدوں کا وبن و ابدے کا وبن و امت کا فی قبضت کا ناسیتی بیدے کا معذن فیا حکم کا عدل فیا قضاء کا اللہ میں تیرا بندہ ہوں غلام ہوں میرا باپ بھی تیرا بندہ اور غلام تھا میری ماں تیری ادنا قریب تھی میں تیرے قبضۂ قدرت میں ہوں میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے اور تو جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کرے عدل فیا قضا وہ یقیناً حق پر اور عدل پر مبنی ہے یہ آج اصلوں کا بالکل اس میں ہوا لگا میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں تیرے ہر نام کے حوالے سے تیرا ہے علم کا وہ عہد بن خلقے کا جو تو نے کسی اپنی مخلوق کو سکھایا او انزل تحفی کتاب کا یا اپنا نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل فرمایا اب اس تاثر کا بھی مقدون الغیب اندر یا اپنے اس نام کو تو نے اپنے پاس ہی غیب میں ہی کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے خزانہ بنایا ہوا ہے میں ان تمام ناموں کے حوالوں سے سوال کے حوالے سے واسطے سے آپ سے درخواست کرتا ہوں انت قرآن القرآن ربی قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی و غمی قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے میرے دل کا سور بنا دے میرے تفکرات کا ازالے کا ذریعہ بنا دے میرے غموں کا اور تفکرات اور اور جو بھی پریشانیاں ہیں ان کے ازالے کا ذریعہ بنا دے یہ ہے دعا محمد رسول اللہ کی اب خاص طور پر چونکہ آئے پہلے آ گئی تھی وہ کوریل قرآن و فسٹ میں تو لہو ان سے اسی کے حوالے سے یہ دعا جو ہے یہ خاص طور پر جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اور کیا عظمت قرآن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو سوال کر رہے ہیں حضور کہ قرآن کو التجا قرآن ربی قلبی و نور صدری میرے سینے کا نور میرے دل کی بہار بنا دے وسکر رمبا کفی نفس کا تبر ام اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کو اپنے جی میں گڑ گڑاتے ہوئے آجی کے ساتھ رقیفہ خوف کے ساتھ دور الجہر من القول اور بلند آواز سے نہیں آواز لیکن یہ ضرور ہے کہ آدمی دعا مانگے تو ایسے مانگے کہ خود سن لے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو دعا وہ مانگ رہا ہے ایک اس کی سماعت بھی اس دعا سے استفادہ کرتی ہے نماز میں بھی اگر اکیلا انسان نماز پڑھ رہا ہو تنہا تو جو رکتے ہیں چاہے سری بھی ہوں ان کو ایسا ضرور پڑھے کہ جیسے خود وہ سن رہا ہے اس حد تک جو ہے تاکہ وہ نماز میں جو پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ اس کی سماعت بھی اس سے مستفید اور مستنیر ہوتی چلی جائے بالغدو والا سال اور یہ آپ ذکر کرتے رہے اللہ کا اپنے جی میں آجی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور یہ کہ زیادہ بلند آواز سے نہیں بلکہ پشت آواز سے صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی جیسے میں نے توجہ دلائی تھی سورہ نام کے شروع میں نور ہمیشہ قرآن میں واحد آئے گا ظلمات ہمیشہ جمع اسی طرح غدم یہ ہمیشہ ایک اور آسال اصلی کی جمع ہے یعنی شام کے اوقات اور اس میں اشارہ ہے کہ فج صبح کی نماز ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض رکھی ہے اور جیسے ہی ندرو کی شم سے علاقہ شکیل لین سورج ذرا ڈھلنا شروع ہوتا ہے مغرب کی طرف ذرا اترنا شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے پے بے نمازیں ہیں زہر ہے اثر ہے مغرب ہے عشاء ہے تو یہ جو ہے یہ آسال جمع کر سکا ہے ول آسال غدو ول آسال ولا تک من الغافلین اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے ان نذینا عند رب کا یقیناً وہ بزرگ ہستیاں وہ ملائک مقربین وہ ملائے اعلیٰ جو اپنے رب کے پاس ہیں مقربین ہیں قریب ترین ہیں وہ جس کے بارے میں امیر خسرو نے کہا ہے کہ خدا خود میر محفل بود اندر لامکا خسرو محمد شب محفل بود شب جائے کہ من بودم ایک لامکا کی محفل وہ بھی ہے جہاں کبیر مجلس اللہ ہے اور جہاں فرشتے ہیں ملائکہ مقربین ہیں اور محمد الرسول اللہ روح محمد وہاں گویا کے چراغ اور شمع کی حیثیت سے ہے تو ان میں لذیذ ان دربے کا ضرور آنے عبادت ہی وہ جو اس کے قریب ترین ہیں وہ بھی اس کی عبادت سے استقبال نہیں کرتے استقبال کی بنیاد پر عبادت سے دستکش نہیں ہوتے بھائی سب لہو اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں وہ لہو یسجدون اور اس کے لیے سجدے کرتے رہتے ہیں بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم